لیڈیز حبیویز we are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educate he knows Islam and Christian very well has میں نے دس از یو فیورتی سلام پیس آفس میرے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں my people are destroyed from lack of knowledge بہت ہی سمپل اسٹیٹمنٹ ہے اتنی سمپل اسٹیٹمنٹ ہے کہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس چیز کو ریجیکٹ کر سکے Knowledge is power. نالج علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صحیح غلط اور جھوٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا لکھا ہے کیا آئیڈیالوجی ہے کیا چیز ہے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ خراب ہو سکیں آپ تباہ ہو سکیں کا نشت ہونا کیسے پاسبل اگر ان کے پاس علم نالج اینڈ انفارمیشن آ جائے ہماری جتنی بھی اسٹریمس ہیں بانٹنے کے لیے ہیں ہم گیان بانٹ رہے ہیں پورے پورے ایویڈینس کے ساتھ اور مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم غلط ہیں اگر ہم غلط ہیں تو آئیے سابت کیجیے کہ ہم غلط کیونکہ اگر آپ ہمیں غلط کہیں گے نہ صرف یہ کہ آپ قرآن حدیث تفسیر فک اور شرع کو غلط کہہ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پیارے نبی صحابہ اکرام سلف صالح اور اپنے گولڈن پیریڈ آف اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں کیا آپ تیار ہیں ان سب کو جھوٹا بولنے کے لیے ان سب کو غلط بولنے کے لیے اگر نہیں تو آپ کے پاس صرف دو آپشنس ہیں یا تو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مان لو جو احادیث کہہ رہی ہیں اس کو مان لو and go to the fundamentals and the radicalism Islam یا آپ اس سے باہر نکل آؤ تیسری چیز آپ کے پاس رہ نہیں جاتی یہ جو ہم ملٹیپل شوز کریں گے آج کے اس ٹاپک کے اوپر اس کے اینڈ میں اگر آپ کو میری یہی باتیں ہنڈریڈ پرسینٹ اگری ہوتی ہوئی نظر نہ آئے ninety nine point nine percent نہیں ninety nine point nine nine percent نہیں اگر ہنڈریڈ پرسینٹ کی باتیں صحیح ہوتی نظر نہ آئے اسلام میں ہی رہنا ورنہ چھوڑ دیں آپ کا فیورٹ مفت آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت آج ہم اس نبز کو پکڑیں گے بیمار پیشنٹ کی جس نبز کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ جلیبیاں بنتی ہیں جس کے اوپر دنیا کا ہر مسلمان تیار ہے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جہاد کسی اور طرح کا ہے جس کے لیے مسلمان انڈیا ہو یا امریکہ کینیڈا ہو یا آسٹریلیا برٹن ہو یا جرمنی دنیا کی ہر کنٹری میں ایک جلیبی بنائی جاتی ہے انڈیا پاکستان میں جلیبی بنتی ہے ویکس میں پریٹسل بنتا ہے چیز ایک ہی ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور اگلے تین چار پروگراموں میں اسی کے اوپر بات کریں گے بیکاز لانگ سبجیکٹ لیکن ان پروگراموں کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ستیہ کون کہہ رہا ہے سچ کون کہہ رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے احادیث کیا کہتی ہیں سیرا کیا کہتی ہے تفسیر کیا کہتی ہے اور پھر بتائیں گے ہم ہاؤ دا ریالٹی ورکس شروع کرتے ہیں آج کی سٹریم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک لنک شیئر نہیں کیا now is the time to share the the link link now is time کہ آپ شیئر کریں اپنے واٹس ایپس کے اوپر فیس بکس کے اوپر تمام پلیٹ پلیٹفارمس کے اوپر ہر وہ سوشل میڈیا جس کو آپ یوز کرتے ہیں Twitter whatever I don't even know all the all the social medias جو کہ اس وقت آج کل لوگ یوز کر رہے ہیں Instagram and all that now is the time that کیوں کیونکہ آج کی میری اسٹریم اسٹارٹ سے ہی کچھ ایسے پوائنٹس رکھے گی جس میں جس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے جس کے بعد اصل مدعا سمجھ آئے گا قرآن کے اندر لفظ جہاد تقریباً انتیس ٹوینٹی نائن آیات میں آیا لفظ جہاد اس کے علاوہ لفظ فائٹ کتال تقریباً پینتیس سے زیادہ آیات کے اندر آیا یعنی کہ تقریباً اسی کے قریب آیات ایسی ہیں جو کہ صرف اسی بارے کو اس لفظ کو یوز کرتی ہیں ان الفاظ کو یوز کرتی ہیں آج ہم ابھی کتال اور حرب کے اوپر بات نہیں کریں گے ابھی ہم آج جہاد کے اوپر بات کریں گے اور جب ہم جہاد کے اوپر بات کریں گے اس کی تفسیروں میں جائیں گے تو ہمیں لڑائی جنگ ان سب کا ریفرنس ملے گا یعنی کہ کتال کا لفظ بھی ملے گا ہمیں قتل بھی ملے گا ہرب بھی ملے گا اور جب ہم ہرب قتال اور کتل ولی آیتوں پہ جائیں گے وہاں پہ تفسیروں کے اندر ہمیں لفظ جہاد بھی ملے گا یعنی کہ جب ہم دیکھیں گے تو یہ انٹرچینجیبل ہیں اسلامی کلی قرآنی کلی تفسیر کے مطابق یہ لفظ ہیں مینس جہاں پہ آپ نے لڑائی لکھنی ہے وہاں پہ جہاد لکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے آ کے بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایڈم نے غلط بولا کوئی مسئلہ نہیں یہی تو ہم ثابت کریں گے جہاد کی مختلف اقسام بتائی جاتی ہیں ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ لفظ جہاد کن کن اقسام کے لیے یوز کیا گیا ہے ویسے میں آپ کو جو ہوتا نا فلم کا اسپوائلر دے دیتا ہوں پہلے سے ہی کہ ninety nine percent of time آپ دیکھیں گے کہ جہاد کو لڑائی کے لیے یوز کیا گیا ایک پرسینٹ آف دا ٹائم ہے جہاں پہ اسکالرس آپس میں ڈس ایگری کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آیت لڑائی کی آیتوں سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا ہم اس کو لڑائی والے جہاد میں نہیں لے سکتے لیکن وہاں پہ بھی چونکہ وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں ایک اسکالر بولتا ہے نہیں یہ لڑائی کے لیے ہے اور ایک بولتا ہے کہ نہیں یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے اور ایون کچھ بولیں گے کہ یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان رولنگ تو لہذا اس میں بھی کانفلکٹ ہے لیکن اگر ہم اس کے کنفلکٹنگ آیات کو نکال دیں اور اس میں ہم لے ہی نہ کیا لکھا ہوا ہے اگنور پیرامیٹر میں ڈال دیں اس کو تو بھی نائنٹی فائیو پرسینٹ ٹائمس لڑائی کے لیے اب میں نائنٹی نائن سے نائنٹی فائیو پہ آ گیا مارجن آف ایرر دے دیتے ہیں جہاں پہ کنفلکٹ آ رہا ہے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں چلے ایسا کرتے ہیں آج کے ماڈرن اسکالرس کو بھی لے لیتے ہیں ایڈ کر لیں اس کے اندر ماڈرن اسکالرس نے جہاد کو جہاں جہاں کمن کیری میں ڈالا ہے ان کو بھی ایڈ کر لیں تو ایسا کرے کہ دس سے پندرہ پرسینٹ اور نکال دیں eighty five percent of time پھر بھی جہاز لڑائی کے لیے یوز ہو رہا ہے ماڈرن کو بھی اگر ایڈ کر دیں تو یعنی کہ ماڈرن اسکالر جہاد کو جتنا مرضی صاف ستھرا کرنے کی کوشش کر دیں eighty five percent of time آیات جہاد کو وہ چینج نہیں کر سکتے اگر ہم آپ ماڈرن اسکالرس کے تھرو بھی لیں تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر صرف fifteen percent time at max at max جہاد والی آیتیں شیطان کے ساتھ انٹرنل جہاد کی ہیں اور باقی تمام ٹائم کے اوپر یہ کافروں کے ساتھ جہاد کی ہیں اگر ہم تفسیر اور احادیث کو دیکھیں تو بہت کلیئر ہیں یہ باتیں اتنی کلیئر ہے کہ جیسے محمد کہتے ہیں نا کلیئر ایز دا سن جنت میں جو سب سے پہلے لوگ جائیں گے وہ رات کے پورے سورج نہیں رات کے پورے چاند کی مانند ہوں گے روشن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد والے ستاروں کی مانند ہوں گے کوئی پوچھے ہو بندے ستارہ وڈا کہ چاند وابل تو نہیں ہو گیا تو ہر ستارہ ایک سورج ہوتا ہے بھائی اس کی روشنی بڑی دور سے آ رہی ہے چاند تو ویسے ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے لیکن محمد کو پتا نہیں تھا اینی لانگ اسٹوری شارٹ واپس چلتے ہیں اپنے مدعے کے اوپر بات تو میں بہک جاتا ہوں محمد صاحب کی خوبصورت حسین باتوں کی ویسے نا بہک جاتا ہوں تو اچھا آج کی اسٹریم میں کچھ بیسک باتیں ہم کلیئر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ رکھی my people are destroyed for lack of knowledge my people are destroyed from lack of knowledge اس کے اوپر کچھ گپ شپ لگاتے ہیں ہم پہلے کہ آپ کو پتا لگے کہ وٹ ڈز دیٹ مینس اس کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہوں کہ یہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں جہادی تنظیمیں اور یہ سارا کچھ یہ لوگ ریڈیکل مسلمس ہیں یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ فنڈامنٹلزم کو پھیلا رہے ہیں یہ ریڈیکلائزیشن کر رہے ہیں تو آج ہم پہلے ان دو لفظوں کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لے لیں آٹھ سو لوگ جڑ چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ شیئر کریں ان دا مین ٹائم میں سپر چیٹس لے لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آج کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس پلیز کنٹینیو سر آئے ہیں آتے ہی انہوں نے فائیو ڈالر دیتے ہوئے بولا ہے سلام المسیح to all of you Jesus کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو thank you so very much and with you brother اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں انڈین کافر بھائی انہوں نے سپر سٹیکر دیا ہے thank you so very much اس کے فوراً بعد روشان بھائی نے بھی ایک سپر سٹیکر دیا ہنڈریڈ کا thank you so very much Bihar والے بابا جی آتے ہیں فور نائنٹی نائن کے ساتھ ڈالرز میں what start Adam anticipating a great show front seat پر بیٹھ کے کے لیے میرا ticket fan very much Surjesh Tiwari جیتے ہیں کیسے ہو لادا جی ہمارا شاہ کہتے ہیں شکریہ موہت صاحب کہتے ہیں you have exposed so many seculars, hypocrites, liars, cowards, those used to fool us by definition, uh, use us by differentiate between radical Islam, political Islam, secular Islam, and peaceful Islam as means truth. 6 by 9, 55. بہترین sir thank you so very much اسی بات کے اوپر اسی بات کے اوپر let see the two words دو لفظ ہیں ریڈیکل اینڈ فنڈامنٹل باقی ورڈز آپ کو پتا ہے آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کر سکتے ہیں پولیٹیکل اسلام کو پیسفل اسلام کو وہ آپ خود ایکسپوز کر سکتے ہیں مگر میں ریڈیکل اینڈ فنڈامنٹل کو آج کلین اپ کرتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ ڈکشنری ڈاٹ کام پہ جائیں ڈکشنری ڈاٹ کام پہ جائیں اور وہاں پہ ریڈیکل لکھیں تو آپ کو کیا ڈیفینیشن ملتی ہے میرے ساتھ سب پڑھیں Eh, eh, کیا ہے آف اور گوئنگ ٹو دا روٹ اور جڑ کو پکڑنا ایک نیگیٹو نوشن میں ضرور لیا جاتا ہے لیکن look at the root dictionary کہہ رہی ہے انگریزی میں کیا ہے روٹ اور دی اوریجن جو اس کا اسٹارٹ ہے اس پہ جانا اور اس کا ایک سینم جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے ابھی ہم فنڈامنٹل کو بھی دیکھیں گے ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس کی through going or extreme especially as regard change the or traditional forms یعنی کہ آپ جو اپنی روٹ ہے جو چیز ہے جس کو آپ مان رہے ہیں اس میں ایکسٹریم ویوز رکھیں اس کے اس کو اچھے طریقے سے اپنائیں ان ادر ورڈس میں ایکسٹریم کی ابھی ایگزامپل بھی دوں گا آپ کو favouring drastic political economical or social reforms ٹھیک ہے یہ وہ جرنلائزیشن فارم آ گئی ناؤن میں اگر آتے ہیں کہ یہ ریڈیکل مسلم ہے a person who holds or follows strong convictions or extreme principles یار کسی بھی چیز کے ایکسٹریم پرنسپل کو اپنانا کیا غلط ہے نہیں غلط کسی بھی چیز کے ایکسٹریم پرنسپل کو اپنانا کبھی بھی غلط نہیں ہوتا کیوں غلط نہیں ہوتا اگر وہ چیز غلط نہ ہو دوبارہ سے بولتا ہوں کسی بھی چیز کے ایکسٹریم ویوز کو اپنانا غلط نہیں ہوتا اگر وہ چیز غلط نہ ہو for example for example Munna بھائی ہمارے ساتھ لائف چیٹ کے اندر موجود ہیں منا بھائی اگر کبھی بھی سگنل نہیں توڑتے رات کو دو بجے بھی لال سگنل پہ کھڑے ہو جاتے تو وہ ریڈیکلی لا ابائڈنگ سٹیزن ہے وہ ریڈیکل ہے اس لا کو ابائڈ کرنے میں اس لا کو اس قانون کو پورا کرنے میں ریڈیکل ہے فالوز ہال follows strong conviction extreme principle کہا گیا ہے لال بتی پہ کھڑے ہونا کھڑے ہیں لیفٹ رائٹ کوئی نہیں آ رہا کوئی کراس نہیں کر رہا کوئی پلسلا نہیں ہے کوئی سپاٹا نہیں ہے کوئی کیمرہ مین نہیں ہے کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا آٹومیٹک لیکن وہ کھڑے ہیں دو چار بندے پاس سے گزرے ہیں منا بھائی کے اوپر ہنس کے گزرے ہیں <laughs> ہاں، ہاں، پاگل رات کو دو بجے کھڑا اس وقت تو بندہ نہ بندے کی ذات ابھی ساتھ والے جو ہے وہ درختوں میں سے ایک بھوت نکل کے اسے پکڑ لے گا پاگل کا بچہ دو بجے کھڑا ہو گیا اب ایک چور آگے پکڑ لے گا اس کو but he is radical in following the law the notion. Same is the case کہ اگر کوئی بندہ کسی آئیڈیالوجی کو ریلیجیس آئیڈیالوجی کو مانتا ہے اگر وہ اس کو اس کی روٹ لیول کے اوپر مانتے ہوئے چلتا ہے اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ مانتے ہوئے چلتا ہے چاہے وہ اکیلے میں ہو چاہے وہ کسی کے سامنے ہو اور اس کو پتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی اس ریلیجیس آئیڈیالوجی میں لکھا گیا ہے تو اس کو آپ ریڈیکل کہیں گے تو کیا یہ غلط بات ہے یہ غلط بات نہیں ہے ایکچولی میں ہم آج کی سٹریم میں دیکھیں گے اللہ کہتا ہے مومن ہے ہی وہ جو ریڈیکل ہے دوبارہ سے بتاتا ہوں آج کی سٹریم میں ہم اس چیز کو بھی کور کریں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ ریڈیکل مومن ہے ہی وہ جو ریڈیکل ہے یعنی کہ جو اس کو اسلام کو قرآن کو حدیث کو پورے طریقے سے اپنائے ہوئے ہے اس کے روٹ لیول کے اوپر اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے اسی وجہ سے وہ ریڈیکل ہے وہ مومن ہے ورنہ آپ ایک ہپوکریٹ ہو جہنمی ہو اگر میں اس پورے پارٹ کو آج کی میں کور نہ کر سکا تو نیکسٹ میں کور کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے ہم کسی اور آئیڈیالوجی کو لیتے ہیں بہت زیادہ میں ادھر ادھر کی آئیڈیالوجی پہ نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ مجھے اتنا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم صرف گیتا کو پڑھ لیں تو اس کا ایک ایک, ایک سلوک ہے کہ کرم کرتے جا اور فل کی کلپنا نہ کر فکر نہ کر اگر آپ گیتا کوئی مانتے ہیں صرف کسی اور چیز کو نہیں مانتے تو آپ کو بیسک ایسنس کیا ملا you have to do good and not worried about what you are going to get after full stop اگر آپ کرائسٹ کو مانتے ہو تو وہ کیا کہتا ہے وہ بھی ہر ہنڈریڈ پرسینٹ سیم کیا بات کر رہا ہے وہ پیار کی گاڈ از لو خدا پیار کا نام ہے ڈو ناٹ بی اینگری کسی کے ساتھ غصہ بھی نہ کرو اینڈ ہائی پیرابلی کے اندر بولا کیا بولا if somebody you on the right cheek give them the left give the left اور کیا بولا کہ اپنے ساتھ والے کے ساتھ ایسے ہی رہو پیار سے جیسے تم اپنے ساتھ رہتے ہو اور یہ سب سے بڑا کام ہے خدا کے بعد اب اگر کوئی اس چیز کے اندر ریڈیکل ہو جائے فار ایگزامپل لمی بھی ریڈیکل آن دیٹ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو دوستوں سے کرائس بولتے ہیں دوستوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں دوستوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں بات تو یہ ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو pray for the one persecute you نہ ایک بندہ اتنا ریڈیکل ہو جائے کہ وہ کرائس کی ٹیچنگ کو پکڑ لے اس طریقے سے تو کیا وہ ریڈیکل کرسچن اچھا ہوگا یا برا انسان ہوگا وہ ایک اچھا انسان ہوگا سو ریڈیکلزم بائی ڈیفینیشن غلط نہیں ہے by the definition of radicalism یہ غلط نہیں ہے غلط کیا ہے اگر آپ کی آئیڈیالوجی روٹ لیول کے اوپر آپ کو پٹھا سیدھے چیزیں پر آ رہی ہے تو وہ آئیڈیالوجی غلط ہے ریڈیکلزم غلط نہیں ہے فنڈامنٹل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں فنڈامنٹل کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے serving as or being an essential part of a foundation or bases basic underline کسی آئیڈیالوجی کا فاؤنڈیشن اور بیسس کے اوپر اس کو سرو کرنا کسی چیز کی فاؤنڈیشن لیول کے اوپر جانا اوریجن پرائمری سورسز کے اوپر جانا اور وہاں سے اس کو پکڑنا ناؤن کے طور پہ اگر اسے یوز کریں تو آپ بیسک پرنسپل رول لا اور the like that service is the ground work of a system means essential part اس کا اسینشیل پارٹ سو فنڈامنٹل ہونا ایکچولی از سملر کہ اگر آپ کسی آئیڈیالوجی کے روٹ لیول کے اوپر بیس لیول کے اوپر بیسک آئیڈینٹیفکیشن کے اوپر رہ کے اس کو اپنا رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سیکولرزم از دی پیریٹی کیوں کیونکہ آپ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر بیٹھے ہی نہیں ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کا فنڈامنٹل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کا ریڈیکلزم آپ تھالی کے بینگن ہیں کبھی لڑک کے ادھر کبھی لڑک کے ادھر اور جو بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ زیادہ بول لے گا وہ آپ کو اپنی سائڈ کے اوپر لے جائے گا this is the essence of secularism اور چونکہ ہم نے پیچھے تین لائف سٹریمز کی ہیں جھوٹ کے اوپر جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ سیکولرس کو اپنی طرف لے جاتا ہے کیونکہ سیکولرس کو امب کا پتہ نہیں ہے نہ ان کو اپنا پتا نہ ان کو دوسروں کا پتا ہے اگر آپ کو دوسروں کا نہیں پتا صرف اپنا ہی پتا ہونا صرف تو بھی آپ لڑک کے ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو اپنا پتا ہے وہ جب آپ کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ انگلی اٹھا رہا ہے غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے آپ اس کو صحیح چیز بتا سکتے ہیں اگر نہیں بھی بتائیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہے آپ لڑک کے ادھر نہیں جائیں گے سو آپ پہلی بات یہ ہے کہ جس بھی آئیڈیالوجی کو آپ اپنائے ہوئے ہیں آپ کو اس کا پتا ہونا ضروری ہے سو فنڈامنٹل ہونا اینڈ ریڈیکل ہونا انفیکٹ یہ دونوں چیزیں غلط نہیں ہیں غلط کیا ہے غلط یہ ہے کہ کس آئیڈیالوجی میں ریڈیکل ہو رہے ہو اور کس آئیڈیالوجی میں فنڈامنٹل ہو رہے ہو that is where the true meaning lies جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس آئیڈیالوجی اور کس چیز کے اندر ریڈیکل ہو رہے ہو ابھی ہم جہاد پہ چلنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں once we discuss these things اس کے بعد ہم جہاد پہ جائیں گے کیونکہ جہاد پہ جانے سے پہلے جہاد کی بیس اس کی آئیڈیالوجی کی بیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک چھوٹا سا ورڈ جہاد اس کے اوپر اتنی جلیبیاں دنیا میں بن چکی ہوئی ہیں اس وقت تک کہ اگر میں آپ کو سیدھا جہاد پہ لے کے جاؤں گا تو آپ اس کو اس طریقے سے کنوے نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے ایک ایسا بندہ کنوے کر سکتا ہے جس نے رٹے لگائے ہوئے ہیں اور اس چیز کو پڑھا ہوا ہے لہذا چیزوں کو سمجھنا کسی حد تک ضروری ہے بفور کہ ہم جہاد کے لیول تک پہنچے میں نے جیسا کہ بولا تھا کہ آج کی جو سٹریم ہے وہ بہت نالجبل اسٹریم ہے پیپر پینسل اگر آپ نے نہیں پکڑا ہوا ابھی تک تو پکڑ لیں کیونکہ اب کام اسٹارٹ ہونے والا ہے مسلمان آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ اسلام اس پیس اور ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے یہ منع فرمایا گیا ہے ہمیں قرآن کے تھرو ہم اس کے اوپر پہلے چلتے ہیں جہاد پہ چلنے سے پہلے کچھ بیس کلیئر ہونا ضروری ہے اگر وہ بیس کلیئر نہیں ہوتی تو things will be very difficult اور یہ مسلم عبد البائی نے بہت بہترین رن ٹائم پہ چیٹ پھینکا کہتے ہیں Lala ji the problem with Islamic fundamentalism are the fundamental of Islam جے ہند بالکل صحیح سمجھے آپ آپ نے میری بات کا مورل آف سٹوری دے دیا ابھی تک میں جو بات کی ہے ابھی فنڈامنٹل ریڈیکلزم کا اس کا سنگل لائن میں جو اسٹیٹمنٹ بن سکتی تھی وہ ایکس مسلم نے دے دی پرابلم ود اسلامک فنڈامنٹلزم کیا ہے are the fundamental of Islam کیونکہ وہی کرپٹ ہے they are corrupt that's why اسی وجہ سے ہم لوگ اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں مسلمان کے اوپر نہیں مسلمان ایز اے ہیومن اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات جو جس آئیڈیالوجی کو میں فالو کرتا ہوں کہتا ہے hate the sin not the sinner hate the sin not the sinner نفرت کرو گناہ سے غلط کام سے بیڈ چیز سے not the person who is doing it اس سے نہیں جو کر رہا ہے کیوں جو کر رہا ہے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے اس کو پنش کر کے سیدھا کیا جا سکتا ہے اس کو جیل میں ڈال کے سیدھا کیا جا سکتا ہے there are so many ways کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں لیکن سن جو ہے وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی فار ایگزامپل قتل کرنا کیا قتل کرنا کبھی بھی صحیح ہو سکتا ہے قاتل کو صحیح کیا جا سکتا ہے چوری کرنا کبھی بھی صحیح ہو سکتا ہے نہیں چور کو صحیح کیا جا سکتا ہے madam hate the sin not the sin ہے اب ہم چلتے ہیں قرآن صاحب بہادر کی طرف آج کی اسٹریم کو میں دو پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا بائٹ صاحب ابھی میں نے بیس دیا کچھ قرآن کے ایسے رکھیں گے اسٹریم کو کھول دیں گے اس کے بعد اور پھر ہم اگلی بات کریں گے اور پھر اسٹریم کھولیں گے اس کو جب تک سیکشن میں نہیں کریں گے میں چار پانچ گھنٹے بولتا رہوں گا اور میرا ڈیٹا ختم نہیں ہوگا جو میں نے دکھانا ہے اور پھر ہمارے مومن کہیں گے کہ ایڈم اکیلے اکیلے بولتا رہا ہمیں موقع نہیں دیا کسی بھی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کا سو لہذا میں اس کو دو حصوں میں بانٹوں گا ہمارے پاس ایک اور بھائی آئے ہیں شاہ صاحب سنجیو شاہ صاحب وہ کہتے ہیں hate the infection not the infected درست فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا آپ نے اور جو انفیکشن ہے اسی کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں thank you so very much سب سے پہلے ہم جاتے ہیں قرآن کی عقائد کے اوپر جس کو ویسٹ میں سب سے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے قرآن chapter number six verse number hundred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 ہے اوکے okay. اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے اور جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور نہ مار ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر دیکھیں تم کو یہ حکم دیا گیا تاکہ تم سمجھو یہ لاسٹ پارٹ ہے کہ نہ ڈالو اس جان کو جس نے حرام کیا اللہ نے مگر حق پہ do not kill a soul unless وہ رائٹ فلی کلنگ ہو اچھا یہاں پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں رائٹ فلی کلنگ یہاں پہ ہمارے اسکالرز آ کے بتاتے ہیں کہ یہ جو رائٹ فلی کلنگ ہے نا یہ ہے قتل کا بدلہ قتل یا جنگ کے اندر لڑائی کے دوران کلنگ لیکن کیا تفاصیر کے اندر یہی دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا احادیث کے اندر یہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں دس از دی اٹموسٹی آف دا ماڈرن مسلم جو اس کو پورٹرے کرتے ہیں لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں میرے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے تباہ ہو گئے اسی طریقے سے اسلام کو یہ پھیلا رہے ہیں اب اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جو یہ پارٹ ہے نہ مار ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا گیا ہے اللہ نے مگر حق پہ مارنا ہے یہ دیکھیں ابھی صرف فٹ نوٹ کو کھولتے ہیں پھر ہم اس کے ریفرنس بھی دیکھیں گے اللہ بالحق کا اشتنا ضروری ہے جس میں قاتل احمد زنی اور مرتد کا اسلام کا قتل داخل ہے او مائی گاڈ کس کس کا قتل شامل ہے قتل کے بدلے قتل تین تین لوگوں کا قتل یہاں پہ ہے قتل کے بدلے قتل اور ایک زانی جو کہ شادی شدہ ہو یعنی کہ آؤٹ آف میرج اس نے جا کے سیکس کیا ریپ نہیں کیا یہ زنا بل جبر نہیں یہ فلرٹ کر کے سیکس کرنا ہے اور مرتد کا قتل اب یہ وہ آیت ہے جو کہ ویسٹ میں سب سے زیادہ دی جاتی ہے کہ دیکھو ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بات کرو ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو اور اپنے بچوں کو بلا وجہ نہ مارو کہ تمہارے پاس پیسے کم ہیں پیسوں کی وجہ سے نہ ابارشن کرو اور گندی باتیں نہیں کرو سیکشل باتیں نہیں کرو چاہے اکیلے میں ہو چاہے سب کے سامنے ہو اور کسی کو نہیں مارنا کسی کا قتل نہیں کرنا یہ آئی ایس آئی والے غلط ہیں یہ فلانے ٹمکانے غلط ہیں ہم اللہ کہتا ہے کہ صرف جب حق پہ ہے تو آپ نے قتل کرنا ہے جس کا رائٹ فلی قتل ہو سکتا ہے صرف اس کا قتل کرنا ہے لہذا آئی آئی ایس والے غلط ہیں جو مار رہے ہیں نان مسلموں کو اس آیت کا نان مسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ آیت مسلمانوں کے ساتھ ایڈریس کی گئی ہے مسلمانوں کو ایڈریس کی گئی ہے اس میں بات صرف مسلمانوں سے ہو رہی ہے اور کہا مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کو آپ قتل نہیں کر سکتے جب تک آپ نے حق پہ اس کو قتل نہیں کیا اور ایک مسلمان کا قتل صرف تین طریقوں سے جائز ہے قتل کا بدلہ قتل ایک ایسا زانی جس نے شادی سے باہر کسی اور لڑکی کے ساتھ سیکس کیا ہو یا وہ مرتد ہو گیا ہو آئیے اس کو فٹ نوٹ کی بجائے حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں اردو میں کر لیتے ہیں بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے البتہ تین صورتوں میں جائز ہے صرف تین چیزیں اگر ارائز ہو جائیں تو مسلمان کا قتل کر سکتے ہیں جان کا بدلہ جان یعنی قتل کا بدلہ قتل شادی شدہ ہو کے زنا کرنے والا یعنی کہ شادی کی ہوئی ہے اور باہر جا کے کسی اور لڑکی کے ساتھ سیکس کرتا ہے ریپ نہیں کرتا سیکس کرتا ہے اگریمنٹ کے ساتھ اس لڑکی کے اگریمنٹ کے ساتھ فلرٹ کر کے اس کا قتل جائز ہے اور اسلام سے نکل جانے والے مرتد کا قتل دیکھیے یہ والی حدیث میں نے بہت دفعہ قتل مرتد کے اوپر دکھائی گئی ہوئی ہے اس کو پانچ تینتیس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں بہت سارے اسکالرس مگر any this is not the point point یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو مسلمان دکھاتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار یہ ایک بہت ہی اچھی آیت ہے لیکن اس آیت میں جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ یہ چھپائی جاتی ہے کہ یہ آیت ایڈریس کس کو کر رہی ہے یہ آیت صرف مسلمانوں کو ایڈریس کر رہی ہے اور یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ آج پڑھے لکھے لوگ جڑے اسٹریم یارڈ کا لنک میں پن کر چکا ہوں مسلم کے علاوہ تو ویسے بھی کوئی نہ جڑے اور مسلم بھی وہ جڑے ہیں جو پڑھے لکھے مسلم میں بلا وجہ لیفٹ رائٹ نہیں کھیلنا چاہتا ہوں ٹاپک بڑا ہے ڈیٹا زیادہ ہے اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ ہم لیفٹ رائٹ کھیلیں میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم چیز کو احسن اور اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے اوپر پراپر مذاکرہ کریں چیخنے چلانے والا گالیاں دینے والا شخص جس کے جواب میں بھی پھر گالیاں دوں گا تو فائدہ کوئی نہیں پھر میں اس کو نکال دوں گا اپنے ٹائم کے اوپر بات کریں میرے ٹائم کے اوپر مجھے بات کرنے دیں طریقے اور ایسے طریقے سے بات کریں کہانیاں مجھے چاہیے نہیں بات ہم کریں گے اس طریقے سے کہ آپ اپنی بات رکھیں میں اپنی بات رکھتا ہوں اور ایسے طریقے سے بات کریں ورنہ مجھے میرے بس انف ڈیٹا ہے اپنے سبجیکٹ پہ بولنے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی بندے کی لیکن میں اسٹریم یارڈ کا لنک اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ لوگ آئیں اور وہ دیکھیں اور ہم سے بات کریں ہمارے ساتھ ایک مومن بھائی جڑ چکے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی مسٹر مومن جی میری آواز آ رہی ہے ابھی تک آ رہی ہے جی میں نا آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ نے نا اس میں بولا کہ نا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا سر میں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں آج جہاد کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں نے کل اچھا، ساحل کی سٹریم پہ کہا تھا میں نے ساحل کی سٹریم پہ بھی کہا تھا کہ آج جہاد کا ٹاپک ہے اور میں میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے میں نے اتنا کچھ دکھانا ہے کہ میں آج ٹاپک اگر آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے کسی اور دن جڑیے گا یا سٹریم کے اینڈ میں جڑیے ٹھیک ہے جہاد کے بارے میں آپ کیا بات کرنا چاہتے آپ کیا مطلب اس کا نکال رہے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت دکھائی ہے اور جو حدیث دکھائی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں حدیث کے بارے میں بات کرنا ہے حدیث کے بارے میں کر لیں آیت کے بارے میں کرنا ہے آیت کے بارے میں کر لیں حدیث آپ کے سامنے پہلے جہاد کا مطلب سنیے پہلے جہاد کا مطلب سمجھ لیں جہاد کا مطلب بھی سمجھتے ہیں مجھے پتا ہے جہاد کا مطلب جد و جہد ہے ڈونٹ وری میں سارا کچھ دکھاؤں گا ابھی ہم جہاد مطلب سے جہاد کی بیک گراؤنڈ جہاد کی بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاد کی بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے میں نے ایک آیت دی تھی اور وہ آیت ہے چیپٹر نمبر سکس کی آیت نمبر ون زیرو ون ٹھیک ہے اور اس کی تفسیر کے اندر جو آپ کے پاس ہے ون ففٹی ون سوری اس کی تفسیر ہے اس کے اندر یہ والا ریفرنس دیا گیا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہے اسکرین کے اوپر سر آپ بتا سکتے ہیں کہ ایز اے مسلمان کیا لکھا ہوا ہے آپ کو رسول اللہ کسی مومن کا خون جی یہاں پہ مومن کے بارے میں لکھا ہے تو آپ اسے کیا چاہتے ہیں سر یہ کیا لکھا ہوا ہے پہلے یہ پڑھ تو دیں کیا لکھا ہوا ہے پتہ تو لگے کیا لکھا ہوا ہے وہی مومن کا جو ہے نا تین صورت میں وہ جائز قتل وہ بھی اسلامک حکومت کے ہاتھوں ہاں ایسا کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا کوئی بھی آیا یہ مومن کی بات نہیں ہو رہی یہ مومن کی بات نہیں ہو رہی یہ مسلم کی بات ہو رہی ہے مومن اور مسلم میں تھوڑا فرق جی، ہوتا ہے کسی اور دن بات کریں گے چونکہ بات مسلم کی ہو رہی ہے تو let's take to the Muslim word ٹھیک ہے عربی کے اندر بھی لفظ مسلم ہی ہے مومن کا مطلب سنیے جو عقیدہ صحیح کر لیتا ہے اس کو مومن بولا جاتا ہے جو عقیدہ صحیح کر لیتا ہے مجھے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ابھی کیا ڈیفینیشن ہے اس کی ٹھیک ہے آج کا ٹاپک تو ابھی اپ غلط ڈیفینیشن دینے جا رہے تھے میں نے کوئی ڈیفینیشن دی میں نے کہا ہم مومن کی بات کریں گے بعد میں ابھی نہیں کرنا ابھی یہاں پہ ورڈ مسلم لکھا ہوا ہے ہم مسلم کی بات کرتے ہیں کیونکہ صرف کلمے کی بات ہو رہی ہے okay so we are talking about Muslim اچھا مسلمان کا خون کن یہ کون آیا ہوا ہے ایک سیکنڈ سیکنڈ ایک رکیں ذرا ہولڈ چالو رکھو چالو رکھو بھائی میں تو جی۔ میرا دے دیتے رکا تھا ریڈیکلی آپ فالو کر رہے ہیں اپنا ہاں انڈیا اوکے تو مسلم بھائی جی یہ جو ہے جی، سنیے ایک منٹ آپ کی چھپکلی اور گرگٹ والی ویڈیو کا کیا عذاب آیا وہ تو پبلک ہی نہیں ہوئی کچھ لنک یا ٹوٹ گئی کون سی میں نے تو کبھی چھپکلی گرگٹ کچھ بنایا نہیں بھائی کس نے بنایا یہ یہ ابھی جو منا بھائی آئے آپ بھی آئے تھے میرے پاس بھائی ابھی یہ والی بات کر لیں جو میں کر رہا ہوں چھوڑیں گولی مارے یار بھاڑ میں گیا چھپکلی گرگٹ آئی ڈونٹ کیئر یار دیکھیں ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کا خون کن تین صورتوں میں جائز ہے جی اسلامی حکومت کے ہاتھوں زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے ہاں مطلب وہ ہونے کے بعد اور دوسرا آپ جیسا حدیث میں بتا رہے ہیں نا یہ کیا بولتے ہو جائے اور تیسرا آپ بتا رہے کیا لکھا ہے شاید میں آگے پیچھے اچھا، بول دیا یہ مجھے بتائیے مرتد کو کیوں قتل کر دینا بلا وجہ نہیں مانا اگر میں نے اسلام چھوڑا تو میں نے کس بیس پہ چھوڑا ہے کہ بھائی بھائی محمد ایک جھوٹا نبی ہے پروف پروف کی بات بعد میں ہے نا میں ایک مرتد کی جی، ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کوئی بھی مرتد ایک سینٹنس سن لیجئے اس کا بہت لوگ ہیں نا کیونکہ گڑبڑ کرتے ہیں اللہ نے نا اتنا کلیئر واضح کر دیا اپنا میسج کو اپنے نبی کو اپنے وہ کیا بولتے قرآن کو کہ نا آپ کوئی بھی اس کے اوپر نا کچھ بھی آڑی تیڑی بات کریں گے اس سے منہ موڑیں گا نا تو پھر اس کی سزا ہے نا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا یہ کہنا ہے اب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑتا ہے تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اس نے کہا جی، مطلب مرتد کبھی بھی حضرت محمد کو عزت دیتے ہوئے اسلام چھوڑے گا جی بالکل نہیں مگر بلاسفیمی تو نہ کرے کریٹیسائز کرنا دیکھو الگ ہوتا ہے بلاسفیمی کرنا الگ ہوتا ہے بلاسفیمیز اور بلاسفیمی کا جو ڈیفرنس ہے نا وہ میں نے ایک اور سٹریم میں کیا تھا میرا خیال ہے وہ آج کی بات نہیں ہے تو بیسیکلی ہم جی، بات یہ کر رہے ہیں کہ اسلامکلی تو ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں اس کا ہاں، اسلامکلی اسلامکلی جو ہے مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے جی اس کی دنیا میں بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے پہلے تو اسے اسلامی کلیم مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے کریکٹ جی جینے کا حق ہے ویسا نہیں کہ کچھ فورس کنورژن ہے جی میں نے اسٹارٹنگ میں بول دیا تھوڑا ویڈیو پیچھے کرو گے نا یہ جو ہے اسلامی حکومت کے ہاتھ عام ہاں، بندے کے ہاتھ میں نہیں چلتے بات کر رہا ہوں یار میں اسلامی کے لیے بات کروں میں نے کب کہا نان اسلامی کے لیے میں نے کب کہا انڈیا میں میں نے کہا اوکے واپس چلتے اسلامی کے لیے ایک مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے جی یہ سزا ہے دنیا کی بہترین تو میری اسٹیٹمنٹ سے کرتے ہیں نا کہ اسلامی کے لیے ایک مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے جینے کا حق نہیں یہ اس کی سزا ہے دنیا کی ایسے تو بہت ساری سزا ہوتی ہے کی سزا میں سر دنیا کی سزا میں آپ اسے کوئی جیل میں نہیں نا ڈال رہے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں تو اس کو جینے کا حق نہیں میں نے بولا اتنا حق واضح ہو گیا کہ ابھی کوئی بھی منہ موڑے گا وہ یا تو پیسوں کے لیے موڑ رہا ہے حق واضح ہو گیا حق واضح ہو گیا آئی اگری وتھ یو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات سے یہ اگری یعنی کر رہے ہیں نا دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ بولتے ہوئے کیا مسئلہ ہے آپ کو جبکہ آپ کہہ وہی رہے ہیں اسلامکلی ایک جی، مرتد حق نہیں ہے جی یہ ویورز کا غلط میسج جائیں گے اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسے کا حق ہے کیسے غلط میسج جائے گا جب آپ کہہ رہے ہو کہ اس دنیا میں اس کی سزا ہے قتل جی بالکل کتنی دیر کے لیے سمجھانا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے اختلافات پائے جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں تین دن کچھ کہتے ہیں تین ہفتے ٹھیک ہے لیکن کچھ اتنے ہی دن ہے چالیس دن تک بھی ہو سکتے ہیں میکسیمم لیکن اگر اس کے باوجود نہیں وہ مانتا تو آپ نے اسے قتل کرنا ہے اسلامی لیے اسلامک شرح کے مطابق جہاں پہ بھی شرح امپلیمنٹڈ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جی۔ ایک مرتد کو مرتد رہتے ہوئے جینے کا حق نہیں ہے اگر وہ اپنے دیش چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے پر کچھ نہیں ہے ونس اگین ایک آواز اسلامک کنٹری کے اندر جینے کا حق نہیں ہے جی میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے بیسیکلی ایک مرتد کو اسلامکلی جینے کا حق نہیں ہے جینے کا حق ہے مگر وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ بندگی کے ساتھ اگر اللہ کی بندگی کرے گا تو مرتد کہاں سے رہ جائے گا یار کیوں یار اتنا گھماتے ہو تم یہ بندگی کر رہا ہے تو مرتد کیسے ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں اتنا حق واضح ہو چکا کہ ابھی وہ کریں گے نا یا تو وہ جو مورت کو جینے کا حق نہیں ہے مورتد ہوا وہ جس وجہ سے دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے بیسیکلی ایک مورتد کو جینے کا حق نہیں ہے اسلامی جینے کا حق ہے میرا بھائی آگے چلو مجھے بتاؤ اگر مجھے آپ ایک اسلامک کنٹری میں پاتے ہیں جہاں پہ شریعہ نافذ ہے اور وہ لیٹ جی۔ سے شافی شریعہ ہے ٹھیک ہے امام شافی کے مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کے مطابق جی۔ تین دن ہے لہٰذا میں تین دن لیتا ہوں آپ کسی اور کو ڈال دینا تین ہفتے دے دینا مجھے کوئی بڑھوا نہیں تین دن کے باوجود میں کہتا ہوں یار میں نے نہیں ماننا اسلام کو کچھ جو پٹنا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا کہ نہیں کیوں کی بات ارریلیونٹ ہے دیٹ از ارریلیونٹ دین اتنا سنو تم حدیث کو تو لے رہے ہو مگر حدیث میں یہی آتا ہے یہ آپ نے بولے کو نہیں لے رہا آپ نے کہا ہے کہ اسے پہلے سمجھایا جائے گا بھائی تمہارا اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ دہشت گردی کو بڑھا رہا ہے اس کے لیے بول رہا ہے یو ٹیوب کے بھی پالیسی کے خلاف ہے کی پالیسی کو چھوڑو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے مجھے بولا ہے کہ اس کو تین دن کا موقع دیں گے یا تین ہفتوں کا موقع دیں گے اس کو سمجھائیں گے اگر نہیں سمجھائے گا جی۔ تو شرح کے مطابق شرح اسلامیہ کے مطابق اس کو مار دیں گے یہ آپ نے بولا کہ نہیں بولا جی اس سے اس کا وجہ پوچھیں گے کیوں چھوڑا اگر وہ وہی اچھا- وجہ پوچھیں گے سمجھائیں گے تو بیسیکلی مورتد کو جینے کا حق لے لیا اسلام نے بالکل کیونکہ وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے وہ بلاسٹ نہیں کر رہا ہے پوز کیجئے گا پوز کیجئے گا لیں بھائی لوگ آپ فائنلی میں نے ان کے منہ سے نکلوا دیا فائنلی شکر ہے حالانکہ بہت سمپل بھائی ایک سیکنڈ بھائی پاز کر لیں مجھے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بیک اسٹیج کروں اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تھوڑی دیر میں اپنے ویوور سے بات کر رہا ہوں پلیز میوٹ کریں سر آپ کے پیچھے شور بول رہا ہے گاڑیوں کے بیچ میں ٹرکوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ بات کرنے آ جاتے ہیں یار لو بھائی فائنلی اصل مدعا بدلا گیا تو میں جو بتا رہا تھا آپ کو جو سمجھنے والی بات تھی سمجھانے والی بات تھی وہ یہی تھی you need to understand and comprehend the fundamental of Islam جب تک آپ فنڈامینٹل اسلام کے نہیں سمجھتے نا اگر ریڈیکل اسلام میں ریڈیکل ہونا مسئلہ کیوں ہے اس وجہ سے کہ جو روٹ آئیڈیالوجی ہے نا اسلام کی وہ غلط ہے اسلام دیکھو ریڈیکل ہونا مسئلہ نہیں ہے <coughs> جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا منا بھائی رات کو دو بجے بھی لائٹ پہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہیں وہ ریڈیکل ہے اپنے ملک کا قانون فالو کرنے میں رات کو دو بجے کون کھڑا ہوتا ہے بھائی پاس کر جاتے ہیں یار نہ لیفٹ سے گاڑی آ رہی نہ رائٹ سے گاڑی آ رہی مگر جب روٹ غلط ہے نا جب بیس آئیڈیالوجی غلط ہے نا اس وقت ریڈیکلزم اس آئیڈیالوجی کے اوپر غلط ہو جاتی ہے سو so, ریڈیکلزم غلط نہیں ہے آئیڈیالوجی کا فنڈامینٹلزم فنڈامینٹل پارٹ اگر غلط ہے تو غلط ہے جی اپنا مومن بھائی دوسری چیز بھی لے چلتے ہیں یہ جی شادی شدہ ہو کے زنا کرنے کی سزا کیا ہے اس کی سزا اسلامی حکومت کے ہاتھوں بہت بہت سخت ہے اور یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بہت گندا عمل ہے جی سر کیا ہے وہی اس کو رجم کیا جائے گا رجم کو کو ایکسپلین کرنے کا مطلب اس کو جو ہے نا مار دیا جائے گا ایک طریقے سے مارا جائے گا سر جیسا کوئی کوئی اسٹون کے ذریعے اور بھی بہت سارے مگر کمر تک زمین کے اندر کھڈے میں گھسیڑ دیں گے اور پھر ماریں گے جی، یہ دنیا کی سطح آخرت میں تو جنم میں سڑے گا ہی سڑے گا جی نہیں بھی سڑ سکتا پوچھو کیوں ایک صحیح اچھا۔, اچھا مجھے یہ بتائیے سر یہ جو ہو رہا ہے یہ بل جبر تو نہیں ہے نا ریپ تو نہیں ہے نا جی سوچو نا جب زبر نہیں ہے جب جو ہے نا وہ کنسنٹ ہو رہا ہے تو اللہ کو اتنا ناپسند ہے تو جبر میں پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ جبر جبر والا گنا تو نہیں جبر والا جنا تو نہیں ہے نا ریپ نہیں ہے نہیں نہیں ہے سو بیسیکلی سزا کس کو مل رہی ہے ولی اتنی خطرناک قسم کی سزا کسے مل رہی ہے وہ شخص جو کہ شادی شدہ ہے لیکن کسی اور کے ساتھ سیکس کر لیتا ہے جی اوکے بہترین بہترین تو ہم اس کو اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ معافی مانگ لے یار سوری آئندہ نہیں کروں گا میں پیسے دے دیتا ہوں کے لیے نا اللہ نے بہت سارے کھولے سنیے سنیے اللہ جو ہے نا ڈائریکٹلی کسی کو یہ جرم میں نہیں ایکسپوز کر دیتے اللہ کی ستا اللہ کا ایک نام ہے نا ستار بہت بار چھپاتا ہے گناہ کو بہت بار چھپاتا ہے لاسٹ اچھا. میں جا کے جب اوور کرتا ہے جب اس کو کھولتا ہے اچھا وہ بعد میں کریں گے کسی اور دن بعد کیونکہ وہ وہ ہم بعد میں کریں گے اس کے اوپر بھی حدیثیں ہیں ایک بندے نے آ کے خود محمد کو یار میں نے گناہ کر دیا مجھے معافی مل جائے محمد نے کہا تو نے بتایا کیوں ہے تین دفعہ محمد نے اسے پوچھا اس نے کہا ہاں اس نے کہا محمد نے کہا بتایا کیوں گھر میں چھپا کے رکھنا تھا ارے بھائی تو نبی ہے میں تیرے پاس آ ہاں، رہا ہوں کہ مجھے گناہ کیسے ملے گا ہاں وہ لو بھائی لوگوں اگر کسی لڑکا یا لڑکی نے کنسینٹ کے ساتھ سیکس کر لیا ہے تو اس بندے کو یا اس بندی کو زمین میں گڈا کھود کے آدھا دفنا کے پتھر مار مار کے مار دینا اسلام از پیس اسلام شانتی کا مذہب ہے سبحان اللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اور یہ ہمارے پاس ایک اور بھائی آئے ہیں ندار اللہ فاروقی صاحب ندار اللہ فاروقی صاحب آپ مسلمان ہیں <laughs> کیا جواب دوں میں آپ کو بھائی سر ایک سوال کا جواب یا تو ہاں میں ہوتا ہے یا نہ میں ہوتا ہے تیسرا میں نے تو آج تک سوچا نہیں کہ کبھی ہو بھی سکتا ہے بیچ والے مسلمان ہیں آپ نہیں ہو سکتا ہے نا کنفیوزنگ سوالوں کے کیا جواب ہو سکتے ہیں بتائیں آپ کنفیوزنگ اس میں کنفیوزنگ والی کیا بات ہے تو سمپل سوال ہے اس سے سمپل سوال تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ارے نہیں میرے بھائی اب اب یہ سب چیزیں سننے کے بعد اور اسلام کی اور دیگر مذاہب کی اسٹڈی کرنے کے بعد کوئی انسان کیسے بول سکتا ہے کہ میں جس مذہب سے کو فالو کر رہا ہوں وہ مذہب بالکل صحیح ہے میں نے صحیح غلط کی تو بات ہی نہیں کی میں نے آپ سے پوچھا کہ میں مسلمان ہیں ایک سر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو بتا دیں میں آپ کو نکال دیتا ہوں نہیں سر جواب دینے والی بات نہیں ہے میں میں آپ کو کنفیوز کا ورڈ یوز کرا نا نا کہ میں آپ سے سے شورٹی بات نہیں کر سکتا اس سوال کا جواب میں آپ کو شورٹی سے نہیں دے سکتا نا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں اس کا جواب آپ ہاں ابھی تک تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہوں تو پھر بات کرتا ہے آپ مسلمان ہیں یہ کہ ابھی تک یہ شورٹی سے نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا سر مجھے یہ ڈسپٹیو لوگ پسند نہیں ہے نہیں سر میں لاجک میں بلیو کرتا ہوں تو آپ مسلمان نہیں ہیں sir thank you so very much sir آپ نے اسلام چھوڑا آپ کا بہت بہت دھنیہ واد آپ اسٹریم میں جڑے ہاں، لیکن ہاں، میرا ہاں۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے اگر مسلمان نہیں ہے تو سر آپ واچ کریں مجھے اور سنیں اور سمجھیں کیونکہ آپ سر میں آپ کو واچ کر رہا ہوں نا سر میں آپ کو واچ کرتا رہتا ہوں اسٹریم یارڈ سے نہیں کر سکتے سر آپ مجھے یہاں پہ بیک سٹیج میں بلا وجہ کی اسپیس نہیں چاہیے آپ لائف میں جائیں یوٹیوب میں سنیں یار ایک سیکنڈ بھائی بھائی آئے ان سے فنش کر لوں پھر آپ تک آتا ہوں تو بھائی آپ یوٹیوب میں جا کے جڑیں اور وہاں پہ سنیں شادی شدہ جو ہے نا وہ وائف سے نا پوچھا گیا جب آپ کے نا مرد کو بس کو بھی سنا دیتا ہوں میں تھوڑا کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا مرد جس دن افیئر میں پڑا تھا مطلب بندے حرکتوں میں جب یہ سب پڑھا تھا تبھی نا تمہارے کو نا گندا حرکت سننے میں اچھا لگا کہ اس کا موت سننے میں اچھا لگتا بلا کہ زیادہ تر ہاں نائنٹی پرسینٹ لوگ بولے وہ اس دن مر گیا رہتا نا بولے وہ میرے کو میں بس ہو جاتا بولے وہ چل جاتا میرے کو اگر یہ جو ایسا کر رہے ہیں نا حرکت کسی اور لڑکی کی oh, کا اللہ نے نہ سنے اللہ نے بھی اس کو رجم کی سزا سنائی کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے اب آپ چاہے جہاں کی مرضی ریسرچ ہو زنا کرنے کے اوپر جو مرضی ریسرچ لے آؤ ٹھیک ہے فلرٹ کر کے اوپر کین یو پلیز شٹ بیچ میں بولی جا رہے ہو وہ سیکس کے اوپر ایون آفٹر میرج قتل نہیں کرتے رجم نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں بیوی بی طلاق لے سکتی ہے ریپ کیا جائے گا تو اس کی سزا فرق ہے میں یہاں پہ ریپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہم یہاں پہ کنسینچل سیکس کی بات کر رہے ہیں میں کنسینچل سیکس کو آفٹر میرج غلط کہتا ہوں اٹس رانگ ایبسلیوٹلی رانگ نہیں ہونا چاہیے میں اس کو جسٹیفائی ہرگز نہیں کر رہا لیکن ہم اس کی سزا اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک انہیومین سزا ہے اس کی اسلامی پتھر تب تک مارو جب تک مر نہ جائے اس کو کمر تک زمین میں کھڈا کھود کے کمر تک اسے زمین میں دفنا دیا گیا اب وہ بیٹھا ہے کھڑا ہے بیٹھا ہے جو بھی ہے زمین کے اندر دھسا ہوا ہے اب آپ اسے پتھر مار رہے ہو جب تک وہ مر نہ جائے اس سے زیادہ انہیومین سزا کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اندر جی حضرت بتائیے جی تو سولی پہ چڑھا دینا وہ کیا صحیح ہے میں نہ فون لینے ہوتے ہیں فون بند کر کے میرے پاس آئے ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم صاحب آپ مسلمان تو نہیں ہیں ہاں مسلمان نہیں ہے نا سر آپ ہاں بھائی سر نان مومن اسٹریم میں جڑیں سر پلیز مسلمان اسٹریم میں نہیں مجھے میں سب سے درخواست کی ہوئی ہے سر نان مومن اسٹریم جب میں بنانا شروع ہو گیا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بنانا شروع ہو گیا ہوں ورنہ میں نان مومن اسٹریم نہیں بناتا تھا سر اس کے بعد آپ لوگوں کا مومن اسٹریم میں جڑنا بنتا نہیں ہے سیٹرڈے اسٹریم اس میں مومن stream please do not join I humbly request you do not join آپ لوگوں کی خاطر میں نے ایڈیشنل ٹائم ایک ایڈیشنل ڈے بنایا ہے تاکہ آپ لوگ جو نان مومنس ہیں وہ میرے ساتھ جڑ سکیں تو بھائی اس ٹائم پہ مت جڑیں you are only wasting my time and everyone else time تو جناب یہ ہم نے باتیں دیکھیں اسلام کے بیسک فنڈامنٹلس ہم واپس جاتے ہیں قرآن کے اوپر یہ جو میں نے آپ کو آیت دکھائی تھی سکس ون ففٹی ون اس آیت کی تفاظیر کے اندر کچھ اور آیتیں آپ کو ملتی ہیں قرآن سیونٹین کی تینتیس وہ کیا کہتی ہے نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پہ اب حق پہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی سیم دیا یہاں پہ کہ صحیح میں ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین صورتوں میں جان کے بدلے جان جانی محسن یا وہ شخص جو دین کو چھوڑ دے مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے اسلام کے مطابق ایسا شخص جو کہ آؤٹ آف میرج سیکس کرے اس کو جینے کا حق نہیں ہے جان کے بدلے جان میں پھر بھی ایگری کرنے کے لیے راضی ہوں سیونٹین کی تھرٹی تھری اس کے بعد ایک اور آیت پہ چلتے ہیں جو کہ آپ کو تفسیروں میں ملتی ہے چھ کی ایک سو پانچ کے اندر وہ پچیس کی اڑسٹھ ہے ٹوینٹی فائیو کی سکسٹی ایٹ ہے اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی گئی ہے اللہ نے مگر جہاں چاہے ونس اگین ایکسپشن ایکسپشن آئی کیا ہے دیکھ لیں قتل کی جائز صورتیں قتل عمدہ کے بدلے قتل کرنا بدکاری کی سزا میں زانی کو سنسار کرنا اور جب دین چھوڑ دے اس کو مار ڈالنا یہ سب صورتیں اللہ بالحق میں شامل ہیں تو بیسیکلی میں بتا رہا تھا کہ اللہ بالحق ایکسپٹ جو حق پہ ہے جس کو حق میں قتل کیا گیا وہ یہ تین ٹائپ کے لوگ ہیں جن کو حق کے دوران حق سے قتل کیا گیا ہے سو so, اگر ہم اسلامکلی دیکھتے ہیں چیزوں کو تو مسلمان کے لیے قید لگ گئی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان کو تبھی مار سکتے ہیں جب یہ تین پوائنٹس ہوں ورنہ نہیں مار سکتے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نان مسلم کی کلنگ کے اوپر نان مسلم کی جو کلنگ ہے وہ ذرا فرق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 چیز تمہیں بری لگے اور وہ بری نہ ہو یہ ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ ابھی ہم جہاد کے لفظ تک نہیں پہنچے ابھی ہم کتاب تک آئے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا لفظ اور جہاد قرآن میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ تفسیروں میں جائیں گے تو جہاد اور کتال کو انٹرچینجبلی یوز کیا گیا ہے انتیس آیات 29 نائن آیات جہاں پہ لفظ جہاد لکھا ہوا ہے وہ وہاں پہ بھی ہم پہنچیں گے ابھی ہم نہیں پہنچے لیکن یہاں پہ فرض کی بات ہو رہی ہے کہ کس چیز کو آپ پہ لازم کر دیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے لڑائی ہاں جی بھائی آپ کا فون ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی بالکل بہت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا آپ نے بیچ میں اتنا عجیب عجیب تفسیر کے آتی آ رہی تھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میری میری غلط تفسیروں کو آپ کو نہیں مارے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو آیت ہے یہ غلط کہہ رہی ہے میں نے غلط پڑھا ہے لڑائی تم پہ فرض ہو گئی ہے اور لگتی ہے تم کو بری لیکن شاید وہ تمہارے لیے اچھی ہو ہاں اس کو غلط آپ اوکے کیا ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیے اگر یہ آیت جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہوتی تو محمد کو سب سے پہلے عمل کرنا رہتا نا جتنی بھی آیت ہے قرآن میں ہے نا ملین میرے محمد نے محمد نے 49 لڑائیز لڑی نا جی 29 وارز ہوا اس میں 1018 29 صحابہ کو ملا کے ہیلو ہیلو ریلیکس دیکھ اچھا 29 وہ لڑائیاں ہیں جس میں محمد نے خود شرکت کی 49 ٹوٹل لڑائیاں ہیں جس میں محمد نے بہت سے لڑائیوں میں خود نہیں گیا ہیلو اس نے اپنے فوجیں بھیجی آواز پھنس گئی سر آپ کی سائڈ پہ پھنس رہی ہے تو یار گلی میں آ کے بات نہ کیا کرو کمرے میں جا کے بات کیا کرو فورٹی نائن ہیں جو محمد نے کی تھی کیونکہ کچھ نہیں گیا تو محمد دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ لڑائی مسلمانوں کو بری لگ رہی تھی اس وقت کیا نہیں لگ رہی تھی جی پہلے تو مسلمانوں نے تیرہ سال ہے نا جھیلے ان لوگوں کو تیرہ سال مکہ میں پھر اس کے بعد جب ہے نا وہ کیا بولتے ہیں لوگ مدینہ کی طرف گئے نا تب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم نا ان سے بدلہ لے سکتے ہو کیونکہ صاف ظلم ہے ان لوگ کی طرف سے حج نہیں کرنے کا یہ نہیں کرنے کا وہ نہیں کرنے کا ابھی ہم یہ ابھی ہم یہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے پھر کہا یہ نہ پکڑو اب لڑائی کرو کیونکہ اب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے کریکٹ جی بالکل بہترین تو ہم حالانکہ میں نے اس آیت کو ذرا بعد میں لانا تھا لیکن اب میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں چیپٹر نمبر نمبر 47 47 کی آیت 35 35 ہے if if I am not not mistaken mistaken let's just do that now تم ڈھیلے ڈھیلے نہ پڑھو اور صلح صفائی نہ کرو جب تم پاور میں ہو جاؤ جب تمہارے پاس لوگ آ جائیں جب تمہارے پاس آ جائیں اب تم نے لڑائی کرنی ہے صلح میں نہیں جانا when you are the uppermost when you are superior جب تمہارے پاس طاقت آ گئی تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ محمد نے مکہ میں لڑائیاں نہیں کی کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی لیکن جب طاقت آئی تو اللہ نے کہا پکڑ لے بھی تلوار اب تیرے پاس فوجیں آ گئی ہیں لوگ آ گئے ہیں چل نکل تباہی مچا دے oh. میں اگری کر رہا ہوں کیا ہوا انٹرنیٹ گیا چلو مومن صاحب کا انٹرنیٹ تو گیا دیکھیں ہاں جی اوے انٹرنیٹ اپنا یوز کر جی جی، بھائی بولیے گا سب سننے میں آ رہے ہیں کیا بولوں جی آپ نے کیا کہا کہ نا ان کے طاقت نہیں تھی تو جب طاقت آئی تو کتنی آئی تین سو تیرہ تھے فرسٹ جنگ میں اور سامنے ہزار لوگ تھے تو اسے تو کرشمہ بولتے اللہ کا اگر وہ طاقت نہیں پھیلتی لیکن لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ مکہ میں تھے تب تو سو بھی نہیں نا تھے جی بالکل وہ ٹائم پہ زون جب آپ کو تھوڑی طاقت آئی جب آپ کے پاس تھوڑی طاقت آئی تو اس وقت آپ نے لڑائیاں شروع کر دیں رائٹ جی طاقت ہوئی پوری طریقے سے آئے بھی نہیں تھے اللہ کا کرشمہ تھا اور ہاں، چلو یار کرشمہ ہی لے لیتے ہیں کرشمہ ہی لے لیتے ہیں بھائی اللہ کا موجزہ کرشمہ تھا کہ اللہ نے کہا لو بھائی اب لڑو تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں لڑو حالانکہ ابھی پوری طاقت نہیں آئی کم آئی ہے ہاں، لہذا لیٹس گو اینڈ فائٹ بولو بولو رائٹ جی بہترین اب میں بولوں نہیں جی ابھی بھی بولنا تھوڑا جی، میرے آپ کی بات ہی کرو میں تو اپنی بات نہیں کی حکم سر جی پہلی بات جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ اور جتنے بھی اسلام و خوب ہے وہ لوگ یہ سب کو ڈیفائن کرتے ہیں نا قرآن میں جنگ ونگ تو ان لوگ نا ایک بڑی گڑبڑ آپ کافی فوب ہیں آپ کافی رفوب ہیں جی۔ آپ کا نبی کافی رفوب ہے یہ ورڈ دوبارہ یوز نہ کرنا میں بہت غصے میں آ جاؤں گا کیونکہ آپ کا محمد کافی رفوب ہے اس نے جو جو کچھ کافروں کے ساتھ کیا مشرکوں کے ساتھ کیا اس سے بڑا یہ کیا محمد جب گالیاں نکالتا تھا ان کے پتوں آپ بھائی سنو گے تو کیا پروف اٹ قرآن کی آئے تو آگے اس چیز کے اوپر do not abuse their gods تاکہ وہ تمہارے خداؤں کو اللہ کو ابیوز نہ کرنا پڑ جائے محمد گالیاں دے رہا تھا تو آیت آئی تھی کسی اور وجہ سے آئی تھی سنیے یہ نا پہلی بات ہے پروف اٹ نو نو نہیں اگر میں ابھی اس چیز کو پروف کروں کہ محمد کے گالیاں دینے کی وجہ سے یہ والی آیت آئی تو کیا کرو گے اسلام چھوڑو گے ابھی کے ابھی بھائی آپ اس you challenging me to proof it I proof it give me give me the challenge مگر چیلنج دو یار آپ چیلنج تو مجھے یاد ہے جی مجھے یہاں پہ میں اپروف کروں گا اسلام چھوڑو گے جی بالکل مگر سے میرا بھی جواب سننا پڑے گا نہیں اگر میں دکھا دوں پھر آپ اپروڈ کی بھی کراس کراس دلیل دلیل ہے کیا محمد ان کے خداؤں کو گالیاں دیتا تھا کہ نہیں بالکل نہیں دیتے تھے دین کے ایپسٹومولوجی کے خلاف کس آستمولوجی آستمولوجی گئی بھاڑ میں کون سی آستمولوجی جی آپ کو رول نہیں معلوم ہے آستمولوجی تمہارے اسکالرز کو زیادہ پتہ ہے تمہیں زیادہ پتہ ہے یا تمہارے اسکالرز کو پتہ ہے اسباب النزول تمہیں پتہ ہے یا کسی پیو کو پتہ ہے تمہارے قرآن چیپٹر نمبر سکس آیت نمبر ایک سو آٹھ کیا اسباب النزول ہے اس کا جی ابھی میں کو بولنے دے رہا میں آپ کو وہ کوئی سی بھی کتاب کے اندر رہنے دو دیکھو ابھی میری بات سن رہے ہو کیا ہے چھ ایک سو آٹھ کا جی بالکل پڑھ لیجیے سے آپ سب کے لیے کیا ہے پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے تھوڑا دوسرے اسکرین میں محمد گالی دیتا تھا نہیں دیتا تھا تو اللہ نے بولا کیوں محمد کو اللہ نے کیوں بولا کیا بولا تو سب بہلزین من دون اللہ مت گالیاں دو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں یہ اللہ نے کیوں بولا یہ لفظ کس کو بول رہا اللہ وہ جنرلی اللہ نے بول لیں گے مطلب کبھی جنرلی بولا اللہ پاگل کا بچہ جنرلی بولتا ہے اللہ ہمیشہ ریئیکٹو آیتیں دیتا ہے پروکٹیو جی۔ آیتیں کون سی ہیں قرآن کی اگر نہیں بولے تو بولے ہوتے گی نا قرآن چل دیکھو ٹھیک ہے بچے تھی مجھے چیلنج کیا یہ دیکھ چیلنج بکواس کم پڑھو زیادہ said ابن عباس according to report al-Walibi the adulterer said adulterer مشرقین نے بولا کیا بولا او محمد either you stop reviling our idols ہمارے بتوں کو گالیاں دینا بند کر اور ورنہ وی ول ریوائل یور لوڈ ورنہ ہم تیرے رب کو گالیاں دیں گے جس نے اسباب نظور لکھا ہے اس کو کیا بول رہا ہوں بول رہا پہلے بول کے جنہوں نے لکھا ہوا ہے وہ سارے جواب نے کریز رکھی ہوا ہے ابھی تم کول ہو جاؤ ذرا سنیے مجھے چیلنج کس حساب سے کیا بیچ میں انٹرپٹ کس حساب سے کیا تو نے مجھے اچھا آپ نے ابھی ٹاپک سے نہیں ہٹے آپ میں یہ کیوں لکھا ٹاپک سے نہیں ہٹے کا ٹاپک سے نہیں ہٹے آپ کیوں لکھا یہ ہاں میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا میرے کو کرنے دے رہے آپ وہی میں ایکسپلین کر رہا ہوں ویورز کی دیکھ رہے ہیں آپ کی حالت رکیے ذرا کر ریفرنس جی پہلی تو بات دیکھیے آپ پہلی بات ہاں وہی بول رہا قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس میں سے ہم قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مت گالیاں دو ان کو کس کو کہہ رہا ہے قرآن یہ بات کو کہہ رہا ہے چھ ایک سو آٹھ میں یا کس کو کہہ رہا ہے بھائی بھائی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو رہا ہے ایک سو آٹھ میں اللہ یا ایو اللہ جینا آمنو کو کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے <laughs> بھائی تھوڑا شانت ہو جاؤ میرے کو قریب رکھو ہم نے سننے گا ایک سو آٹھ میں اللہ مسلمانوں کو ایڈریس کر رہا ہے یا ایو اللہ آمنو کو ایڈریس کر رہا ہے یا محمد کو کہہ رہا ہے ہاں۔ بالکل کر رہے مگر ابھی میرا سوال میرا جواب سنیے اتلا سالہ کتی کا بچہ نہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں چھ ایک سو سات سے ایک سو آٹھ ان لوگوں کے جھوٹ اسی وجہ سے جو ہے نا مجھے غصہ چڑھتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جھوٹ بولتے ہیں سالے شاہ اللہ معاشرہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے یہ لوگ اور اے نبی ہم نے آپ پر نگہبان کر دیا ہے نہ ہی آپ کے زامین ہے دیکھو اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے یہ لوگ اور ہم نے ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان اللہ ایک سو ساتویں آئے ٹھیک ہے جو کانٹیکس میں چل رہی ہے ریفرنس کے ساتھ ایڈریس محمد ہو رہا ہے حالانکہ اے نبی نہیں کہا گیا لیکن جب نگبان کی بات آتی ہے حفیظن کی بات آئی ہے گارڈین کی بات آئی ہے تو یہ نبی کو بولا ہوا ہے اگلی آیت بھی نبی کے بارے میں ولا تو سبو اینڈ اینڈ یہ جب آپ کا وا دیکھتے ہیں نا وا <clears throat> وا ہوتی ہے کنٹینیویشن پیچھے سے وا ہوتی ہے کنٹینیویشن <clears throat> اور اردو میں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ اور کے ساتھ آ رہی ہے یہ اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو کانٹیکس پتا لگ جائے گا مزید لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ کسی اور کے ساتھ بات نہیں ہو رہی اب نبی کو ہی کہا جا رہا ہے اور ان کو گالیاں مت دیں دیکھیں جب آپ تفسیروں کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر رائٹرز پاگل کے بچے ہیں ان کو امب کا نہیں پتا میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو جو مجھے آ کے یہ بتائے گا نا کہ تفسیر رائٹرز کو امب کا نہیں پتا ابن قطیر بھی یہی کہتا ہے تبری یہ کہتا ہے کرتبی یہ کہتا ہے جلالین یہ کہتا ہے ابن عباس یہ کہتا ہے سارے لوگ سیم بات کیسے کر سکتے ہیں کہ بیسویں صدی کا ایک کھوتا آ کے مجھے بتائے کہ یہ آیت ڈائریکٹ محمد کے لیے نہیں آئی بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے آئی ہے اگر یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے آئی ہے تو بھی محمد اس کے اندر شامل ہے ورنہ اگر صرف قرآن کی روح سے دیکھو تو یہ آیت جو ہے یہ محمد کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی ہم نے تجھے ان پہ نگہبان نہیں بنا اور ان کو گالیاں مت دے جن کو یہ پکارتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو گالیاں مت دے and do not insult those دین اللہ مجھے چیلنج کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے قرآن کو رٹنا پڑے گا اپنی تفسیر کو رٹنا پڑے گا تمام چیزوں کو رٹنا پڑے گا پھر آپ آپ آئیں گے میرے پاس ورنہ مجھے چیلنج نہ کریں ٹھیک ہے میں آپ کا چیلنج لینے کو تیار ہوں مگر آپ کو پھر اس کے لیے پڑھائی کر کے آنی پڑے گی پڑھائی کیے بغیر نہیں آپ آ سکتے تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے کیونکہ ٹاپک تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا تھا اس بندے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ مکہ میں محمد تعداد میں کم تھا سینتالیس لوگ تھے میکسیمم نائنٹی سکس تھے شاید ڈفرنٹ سیریز کے اندر ڈفرنٹ ملتا ہے لیکن فورٹی سے لے کے نائنٹی کے درمیان میں ٹوٹل مسلمان ہوئے تھے تیرہ سال میں تھرٹین ایئرس تیرہ سال میں محمد صرف چالیس سے نبے لوگوں کے درمیان درمیان لوگوں کو اسلام قبول کروا سکا طاقت نہیں ہے مشرقین مکہ اتنے اچھے ہیں کہ اگر انہوں نے قتل کرنا ہوتا جس طرح محمد نے مدینہ میں جا کے طاقت لینے کے بعد قتل و قتال کا سلسلہ شروع کیا کیونکہ اس کے اللہ نے قتل و قتال کہا جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں سکس ون ففٹی ون کے اندر چیپٹر نمبر چھ کے آیت نمبر ایک سو اکاون کے اندر اگر اللہ نے قتل و قتال کرانا شروع کرتے یا چیپٹر نمبر بائیس کے سولہ کے اندر کہ قتل تم پہ اب فرض کر دیا گیا ہے لڑائی تم پہ اب فرض کر دی گئی ہے اگر یہ چیز اللہ فرض نہ کرتا ٹھیک ہے تو مشرقین مکہ کیسے تھے تیرہ سال محمد ان کے خداؤں کو گالیاں بھی دیتا رہا کعبے میں سے بتوں کو بھی توڑنے کی بات کرتا رہا لیکن انہوں نے محمد اور محمد کے ساتھیوں کا قتل نہیں کیا ورنہ اگر قتل کیا ہوتا تو آج محمد مدینہ ہجرت نہ کر سکتا اب محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا یس بہت بعد میں اینڈ کے قریب ہجرت سے تھوڑا سا پہلے سوشل بائیکاٹ ہوا تھا کیا سوشل بائیکاٹ بھی نہیں بنتا کرنا اب یہ مجھے آگے بتائیں گے یار بڑا چپیڑے مارتے تھے محمد کو محمد کو کوئی چپیڑ نہیں پڑی محمد کو کوئی چپیڑ نہیں پڑی ابو بکر کو کوئی چپیڑ نہیں پڑی عمر کو کوئی چپیڑ نہیں پڑی دس بندوں نے یا دس ہزار بندوں نے آ کے محمد کے گھر اٹیک نہیں کیا کچھ ایسا نہیں ہوا تیرہ سال محمد وہاں پہ آئے بلال واز اے سلیو ایک سلیو کو اگر کچھ کیا گیا ہے تو بھائی سلیوز کے ساتھ محمد نے اس سے زیادہ برے حالات کیے ہیں سلیب کے ساتھ محمد نے اس سے زیادہ برے حالات کیے تو لہذا دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ کچھ تین آیات مکن ہے جس میں لفظ جہاد لکھا ہوا تین آیات مکن ہے باقی آیتیں مدین ہیں ہم وہ ساری کی ساری ایکسپلور کریں گے ڈز ناٹ میٹر تو یہ جو دو نمبری ہے نا اور دو نمبری والی گولیاں ہیں یہ سر آپ لوگ کہیں اور جا کے کھلایا کریں مجھے نہیں کھلا سکتے آپ میرے لیے نہیں ہے ہمارے پاس نمل کافی بھائی آتے ہیں کہتے ہیں کام ڈاؤن ایڈم سر گدوں کو سکھانا نہیں ہے بس منا بھائی اندھ نمازی اندھ نمازی بن کر بحث کرنی ہے آپ چلا کر اپنی طبیعت خراب مت کرو ان کے پیچھے درست فرمایا سر آپ نے thank you so very much ہمیں ٹریپل آر جو کہ فلم بھی ہے میرے خیال میں اور مجھے بالکل پسند نہیں آیا انہوں نے دو دفعہ ہنڈریڈ روپیز کا سپر چیٹ دیا thank you so very much اس کے بعد ہمارے پاس شیوا ستیا جی آتے ہیں کہتے ہیں کٹر بدھسٹ آپ ایڈم سیکر نے ایڈم سیکر نہیں گوتم گوتم شریکر ہے ہے بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مسئلہ یہ کہیں کہ ہم نے موقع نہیں دیا ان لوگوں کو اور ایکسپوز یہ اپنے آپ کو خود کرتے ہیں بیکاز جب یہ جلیبی بناتے ہیں ام گروٹ جی کہتے ہیں ٹویٹر پر ہیش کافر و فوبیا چلنا چلانا پڑے گا لالا جی بالکل سر محمد سے بڑا کافر و فوبیا کوئی بھی نہیں تھا کسی کے پاس بھی نہیں تھا ہی واز دا موسٹ کافر و phobic person in the history of this world C M G نے ٹو دیتے ہوئے کہیں اللہ کی طرف سے بدلہ اور محمد کا بدلہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں منا بھائی آپ پڑھیں گے سر آتنکی سب جانتا جہاد کی لوگت سے ہی دیکھو امی بالکل سر جہاد کی لوگت بھی ابھی دکھائیں گے سر آپ کو سب کچھ کریں گے یہ اسٹریمز اسی لیے بنائی ہیں انڈین کافر بھائی I am waiting for non Muslim stream to discuss with you on Quran four twenty three and thirty three جی سر ضرور سر نان مسلم اسٹریم میں بالکل کریں گے اینڈ راگو جاجی دوبارہ آتے ہیں کولنگ ڈکشنری اینڈ لغت میں جہاد کی خونی ڈیفینیشن ڈیفینیشن سر بہت ابھی سر سارا کچھ کریں گے سر جہاد کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے اسلامیکلی دیکھیں گے آپ ڈونٹ وری اسلامیکلی بھی آپ کو پتا لگے گا کیا ہے سر آپ کو ہندی پڑھنی آتی سر یس سر اتھارت انسان کو کیول کرم کا ہی ادھیکار ہے اس کے سر کو انوائٹ کریں اوکے سر دیکھیں گے سر وہ کون ہے سر ابھی میرے کو پتہ نہیں ہے اور ہمارے پاس جگدیش صاحب thank you so very much sir اور ٹرو جی۔ کہتے ہیں جی سلام Eram hope you well sir I doing very well thank you اور ڈاک لور جی کہتے ہیں بھائی جان شیئر کر دیا thank you so very much sir sir sir بہت بہت شکریہ اور ڈاگ لور جی and we have support ex Muslim کہتے ہیں watch watch today a a Pakistani video video where mob lynched person couldn't full unfortunately ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن ہمارے یہ اسٹریم کا ٹاپک نہیں ہوتا ہم اس چیز کو لیتے نہیں ہیں ہمارے پاس شیوا جی ہاؤ ڈو مومن justify in in mind all the ill they they they کیٹ Islam are are even aware that being discriminated against half man sir یہی تو بات ہے ہم جب بتاتے بھی ہیں تو کہتے ہیں جلیبی بنتی ہیں جلیبیاں بہت بنتی ہیں اس ٹاپک کے اوپر so don't worry we will we will work into that اور ہم کر رہے ہیں اور انہیں دکھا رہے ہیں ٹرپل آر جن کی مووی بالکل فلاپ ہو گئی تھی وہ آئے ہیں اور انہوں نے ہنڈریڈ روپیز کا سپر چیٹ دیا ہے ایتھیس صاحب آپ یار تم کب سے اے سی ایس ہو گئے یار تم کب سے ایتھیس ہو گئے کیوں جھوٹ بولتے ہو تم تو مومن ہو اور ایتھیس اگر ہو تو نکل جاؤ بھائی ابھی ہمارا ہم بات صرف مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں اوکے okay. اپنے مدعے پہ واپس آتے ہیں سپر چیٹس ہو گئی ہیں اینڈ اپنے مدعے پہ واپس آتے ہیں جلیبی بنانے والے بہترین مومنس ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی پڑھا لکھا مسلمان آئے جن کو تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں جنہوں نے احادیث پڑھی ہوئی ہیں جنہوں نے جنہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے جو جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور یہ ٹریپل آر کب فلوپ ہوئی یار اس سے بڑی فلوپ فلم کیا ہوگی یار کلا بندہ نکلا دس ہزار بندوں کے بیچ میں مار کٹائی کر کے ایک بندے کو کھینچ کے دوبارہ پولیس اسٹیشن کے اندر لے گیا پانچ منٹ میں نے مووی دیکھی تھی میں نے بند کر دی اس کے بعد اگر یہ والی فلم بھی فلوپ نہیں نہ ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی انڈین یہ والا جو سنیما ہے نا مجھے ایم امیزڈ لائک میرے پاس امیزمنٹ کی انتہا ہے کہ ایک بندہ بیس ہزار یا پندرہ ہزار کے مجمے کے اندر چھلانگ مار کے دیوار ٹاپ کے باہر نکلتا ہے لوگوں کو کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے ایک بندے تک پہنچتا ہے اس کی چترول کر کے اسے گھسیٹتا ہوا دوبارہ اندر لے آتا ہے اینڈ ہی اسٹل الائف اور بیس ہزار بندہ وہاں پہ جو ہے نا چھولے بیچ رہا تھا کم آن مین اگر یہ مووی فلاپ نہیں ہے تو پھر میرا مطلب ہے میں یار بھائی یہ یہ دنیا ہی چھوڑ دینی ہے پھر تو یہ تو بھائی ہو ہی نہیں سکتا نا کہ یہ مووی فلاپ نہ ہو تو مسٹر انجینئر صاحب جڑے ہیں لیٹ سی اف از ا مومن جی mister engineer are you Muslim actually نہیں سر نان کوسچنز رکھیے گا دس سر نہیں بھائی میں نے ٹاپک ڈائیورٹ نہیں کرنا بھائی آپ لوگ نان سٹریم میں آئے اور وہاں پہ سوال رکھے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا بجائے اس کے کہ وہاں پہ آ کے آپ مجھے کہیں ایڈم بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں thank you so very much بہت زبردست کام ہو رہا ہے سر وہاں پہ آپ مجھے سوال رکھیں اس ٹیم میں جتنے لوگ جڑتے ہیں وہ بس پریزنگ کر رہے ہوتے ہیں تھینک یو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں سر سوال وہاں رکھنے ہیں یہاں پہ نہیں اوکے یہاں پہ ایک ٹاپک چل رہا ہے فاروق صاحب آپ مسلمان ہیں ہاں مسلمان ہیں پکے والے پکے اوکے جی سر ابھی تک اسٹریم دیکھی آپ نے دیکھی ہے لیکن بس ایک سوال ہے میرا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کرنا ورنہ نہیں جیسے آپ سب صحیح بول رہے ہیں اگر ہیلو سر سوال آدھے سوال کو بیچ میں روک کے تو میں جواب کیسے دوں گا سوال تو کر ہیلو ہاں، اگر سب صحیح بول رہے ہیں تو چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں چونکہ تبھی تو چھپا رہا ہوں کیونکہ جو میں صحیح بول رہا ہوں اسی کی وجہ سے چہرہ چھپا رہا ہوں ابھی میں نے آپ کو کیا دکھایا کہ آپ کا قرآن چھپا ہے چہرہ تو سامنے لائیے اسی لیے اگر صحیح ہے تو چہرہ سامنے لائیے نا ارے ہاں؟ بھائی اسی لیے تو چھپا رہا ہوں کیونکہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے آپ کی حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ اگر, اگر آپ صحیح ہیں تو چہرہ سامنے لائیے ایک سیکنڈ بولنے نہیں دے گا جواب نہیں سنے گا بھائی اسی لیے چھپا رہا ہوں کیونکہ آپ کا قرآن اور آپ کی احادیث اور آپ کا محمد اس چیز سے اگری کر رہا ہے کہ مرتد کا قتل کر دو تو جب وہ تو تو پھر اسی لیے چھپا رہا ہوں میں صحیح ہوں ہوں اسی لیے تو چھپا رہا اور کس لیے چھپا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ قتل کرنے بیٹھے ہوئے ہیں <laughs> یار حد اگر آپ صحیح ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری اسکرین دیکھ لی ہاں دیکھ لی ابھی تک کی اگر آپ صحیح ہیں تو آپ چہرہ کو چھپا رہے ہیں ابھی ابھی یہی تو دکھایا ابھی یہی تو دکھایا ہے کہ اگر اسلام ایک کنٹری ہے شرح ہے تو آپ لوگ قتل کرو گے اب بہت سارے مسلمان بہت ساری کنٹریز میں اپنے ہاتھ میں اس چیز کو لے لیتے ہیں اور خود قتل کر دیتے ہیں تو اسی لیے تو چھپا رہا ہوں اور کس لیے چھپا رہا ہوں اگر تم نے دیکھا تو تمہیں پتہ لگ گیا ہونا چاہیے ہاں جی نہیں دیکھی اسٹریم ابھی ابھی بھی پتا لگا کیوں چھپا رہا ہوں فراڈ گیری نہ کریے اپنا کام کریے جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس کا تو آداب آپ کو ملے گا ہی یہ دیکھے یہ کیا لکھا ہو جو بھی لکھا ہو تو یہ فرضی نہ کیا اسلام کہاں سے لیا تم نے بابا جی سے بابا جی ٹولی سے لیا قرآن سے جو چیز کی نہ جانکاری ہو اس ہاں۔ میں جاتے بحث بازی نہیں کیا جاتا ہے یہ آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے سنو بھائی سناؤ نا آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے بات ارے یار اس کا فرادگیری بند کرو یار اس کا یہ کیا کروں بخاری کی حدیث کا جلا دوں کیا ہے کیا ہے بتاؤ کیا کہتی ہے آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دوں بخاری کا ہے وہ ہاں بخاری کیا ہے اپنے طرف سے بنا کے بتا رہے ہیں بتائیے اچھا نیچے کیا لکھا ہوا ہے نہیں نہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیجیے مطلب سر جو آپ کے سامنے سکرین پہ لکھا ہوا وہی کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے چھپا رہا ہوں وہ آپ اپنی طرف سے لکھ کے بتا رہے ہیں اچھا بخاری میں نے میں نے لکھی ہے لکھی نہیں یا آپ اپنے بنائے ہوں گے بخاری اوکے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہاں۔ آپ صحیح بخاری کہاں سے پڑھتے ہیں آپ کہاں سے پڑھتے ہیں سننا ڈاٹ کام سے وہ فراڈ گیری کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کس آپ کون سی ویب سائٹ سے پڑھتے ہیں میں وہ کھولتا ہوں ہم ویب سائٹ نہیں ہم بک ہے اس سے پڑھا پڑھا جاتا ہے بک ہے اوکے وہ بک کھولیں بک کھولیں سر وہ والی ملاقات کہاں ہاں، یہ بتائیے پہلی سامنے بیٹھ کے بات کر لیا جائے سر میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی نہ آپ نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے مجھے بتاؤ کہ کس کس بک سے پڑھتے ہو اگر آپ بک سے پڑھتے ہو اس بک کے اندر چیپٹر نمبر بلڈ منی کھولیں جلدی سے اچھا یہ بتائیے ہم یہ تو نہیں لائیں اس کے لیے یہ بک میں سے دکھا دوں تو کیا کرو گے ایسے ہم تھوڑا مان لیں گے آپ تو پہلے کافر والی میں سننا ڈاٹ کام سے دکھاؤں تو بھی غلط میں کتاب میں دکھاؤں تو بھی غلط رائٹ نہیں نہیں غلط نہیں ہے صحیح ہے سب باتیں صحیح ہیں لیکن سب باتیں صحیح ہیں میری بات سمجھ لیجیے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں ارے میرے بھیا پوری بات تو ہماری سن لیجیے ہیلو یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں ارے بھائی کچھ سن لو میری بات سن لو پہلے اس کے بعد بولنا جی، ہلو یہ باتیں صحیح ہیں یہ باتیں غلط ہیں کیا چیزیں ہیں کون سی باتیں ہیں جو سامنے لکھی ہوئی یہ بات صحیح ہے غلط ہے ایک منٹ رک جائیے جی۔ اب یہاں تو جو لکھا جو لکھا ہے تو تو اس حساب سے صحیح ہے کیا لکھا بھائی کیا لکھا ہے آپ بھی بتا دیجیے سر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہاں، پرس لیے ہیں آپ بتائیے نا اس چیز کو ان کو جو سمجھنا ہم سمجھ لیے مرتد کے قتل کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کیا مرتد کے قتل کے بارے میں لکھا ہوا ہاں پھر کیا کروں گا شکل کی دکھاؤں مرتد کو تو آپ قتل کرتے ہیں کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا ہے لکھا ہوا ہے لکھا ہے لیکن ابھی ایک اور مسلمان بھائی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا شرح کے اندر تو ہنڈریڈ پرسینٹ ہوگا پاکستان کے اندر اکثر قتل کیے جاتے ہیں پاکستان تو ویسے ہی آپ لوگوں کو برا لگتا ہے ڈز ناٹ میٹر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب لکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں اس چیز کا ہاں۔ فتل باری پہ جانا ہے وہاں چلے اس کے فتل باری نے صحیح بخاری کی ڈیپ کیا نا فتل باری میں ہاں۔ جائیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے جو بھی ہے آپ مین پہ آئیے نا چھوڑیے میں کہتا اسلام کو چھوڑ دے سامنے لکھا ہوا آپ کے مرضی آپ چاہے اسلام میں قبول کریں آپ کا محمد کہتا ہے کہ مرتد کو قتل کر دو ہاں۔ کوئی کوئی نہیں the the one who reverts from Islam leaves Muslims مطلب جس طرح بتیا رہے ہیں اسی طرح ہم بھی لگے بتیانے نہیں تبھی بتا دینا سر کیا کہہ رہے ہیں ہاں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کسی کا نہیں تو بھائی کہو کہ یہ الو کا پٹھا ہے بخاری اور محمد الو کا پٹھا ہے یا رک جائیں رک جائیں رک جائیں نہیں بولے ہاں کہاں پہ مارو گے گولی بھائی سمجھ گئے کہ نہیں فالتو کی ہاں، گولی مارو گے تو تم نے تو سابت کر دیا تم نے تو سابت کر دیا کہ تم کو مارتے ہو تھینک یو تم نے ثابت کر دیا یہ بات تم تو ایگری کر میری بات سے اوکے گیٹ لاسٹ نو منا آپ بولو یار منا نہیں ہوگی اس نے ثابت کرا تھا میری بات کو آپ بیچ میں بول پڑیں گے تو پھر ثابت کیسے ہوگا میری بات اس نے ثابت کر دی منا بھائی سمجھا کریں اس بات کو لیٹ دم اسپیک منا بھائی جب وہ کہہ ہاں۔ رہا ہے کہ وہ مجھے کھوج کے گولی مارے گا تو بھائی اس کو بولنے دو نا یار ہی از ایکسپوزنگ ہمسیلف جو میں دکھا رہا ہوں اسی چیز کو ایکسپوز کر رہا ہے اور ہمیں کیا چل بھائی آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جناب شک کی گنجائش ختم ہو گئی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی دو منٹ سے پہلے گولی مارنے کی بات کر دی دس از ہاؤ اسلام از کیونکہ فنڈامنٹلی غلط ہے جو میں دکھا رہا ہوں جو میں آج کی سٹریم کی سٹارٹنگ پوائنٹ کی ہے جہاد کے لیے فنڈامنٹلی اسلام میں مسئلے ہیں فنڈامنٹل لیول کے اوپر فنڈامنٹل لیول کے اوپر میں نے چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو سولہ کے سامنے رکھی تھی جو بتاتا ہے لڑائی کرنے کے اوپر اب ہم وہاں سے آگے چلیں گے دوبارہ سے اپنے ٹاپک کو قائم رکھتے ہوئے دو کی دو سو سولہ مسلمانوں تم پہ جنگ فرض کر دی گئی ہے اور یہاں سے اب ہم آگے چل رہے ہیں جنگ فرض کر دی گئی ہے اب یہ چیپٹر نمبر ٹو آ چکا ہے چیپٹر نمبر ٹو جب محمد نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک سال کے بعد تقریباً لڑائی کو فرض کر دیا گیا یہ وہ آیت ہے جہاں پہ محمد کو تلوار ملی ہے ایم ڈی شاہد صاحب جڑے ہیں دیکھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں جی مسلمان ہے سر آپ کے نہیں سر ہوں تو مسلمانی پر تو مرتدی ہوں سر اچھا آپ مرتد ہو گئے چلیں سر بہترین سر لائف چیٹ میں سنیں سر ہمیں اور ہاں، بالکل سر مزید انفارمیشن لیں اور جی سر بہت بہت شکریہ sir keep on listening sir thank you اچھا جی ہاں جی ہمارے ساتھ کوئی ایک اور مسلمان جڑنے ہیں پرابلی افضل جی افضل صاحب مسلمان ہیں آپ ابھی تک کہ چھوڑ دیے اسلام نہیں میں تم سی ہوں چلے سر ٹھیک ہے سر نان موسمین کی جڑیے گا سر بہت بہت آپ کو بول رہا ہوں جڑے لکھ کے دوں لکھ کے دوں کہیں پہ آپ جس لنک کو کلک کر رہے ہیں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو لنک کو کلک کیوں کر رہے صاحب مسلمان ہیں آپ ہلو مسٹر مسلمان ہیں آپ یار کیا ملے آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ کر کے دس منٹ کا جتنے بھی نان مومن ابھی تک جڑے ہیں کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو دس منٹ ضائع ہونے کا اوکے صاحب آپ نے انمیوٹ نہیں کرنا میں آپ کو ریموو کر دوں چلے اوکے جی کچھ ہم لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ سپر چیٹس پڑھ لی جائیں یہ فرضی مومن لگ رہا ہے فرضی مومن سر ابھی آپ نے دیکھ لیا وہ مومن کتنا کٹر تھا دھار دھار منا بھائی ذرا سپورٹ چیٹ لیجیے گا پلیز یہ سپورٹ ایکس مسلم بولتے ہیں اتنے دن میں ایک بات تو سمجھ گیا جو جلیبی نہ بنائے وہ مسئلہ نہیں سیدھی بات نہیں کریں گے دل کرتا ہے اسکرین میں گھس کے پیٹ پہ مکہ دھر دوں پائلٹ <laughs> والا جی آئے ہمارے ساتھ پائلٹ والا جی سواگت ہے آپ کا جی سر انٹرنیشنلی بلاک بسٹر ہو گئی یار کیسے ہو گئی میرے کو سمجھ نہیں آتی بھائی میرے کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹریپل آر کیسے بلاک بسٹر ہو گئی یو ایس اے میں ابھی بھی ہاؤس فل ہے تر فٹے منہ یار کون دیکھتا ہے ایسی فلم انگریزوں کو بھی مزہ آیا ہے نہیں سر وہ سارکیزم میں مزہ آیا ہوگا ورنہ ارے یار ایڈم دنیا چھوڑنے پڑے گی ترے کو چلو کیا کہتے ہیں براک تیار کرتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پانچ نمازیں کم کرواتے ہیں یار کم آن پائلٹ والا جی اگر انٹرنیشنلی جو ہے نا بلاک بسٹر ہوگی سر میرے ہی میرے ذہن سمجھ سے باہر ہے بھائی سمجھ سے باہر ہے شیوا ستیا جی آتے ہیں کہتے ہیں Eram being born into such heavy brainwashing religion how did you develop such analytical skills and critical thinking pure natural اور ایکوائرڈ سٹرک skill sir I have no idea sir اس کا جواب میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں سر کیسی باتیں کر رہے ہیں سر آپ کیسی باتیں کر رہے جواب کیسے دے سکتا ہوں مگر thank you so very much آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں سر تھینکس الاٹ سنی پگواڑا جی آتے ہیں یو یو ایڈم بھائی منا بھائی after long time I watching your life stream really feeling good بھائی and R R R super hit movie ہے بھائی ون گولڈن گلوب ایوارڈ دور فٹے مو یار کون ہے یہ لوگ <laughs> یار کون ہے جو ایوارڈ بھی دے دیتے ہیں یار اور کون ہے جو واچ کرتے ہیں یار <laughs> آکش ورما جی کہتے ہیں اپنے اللہ کو بول چہرہ دکھا چہرہ چہرہ کیسے دکھائے گا آر آر آر دوبارہ آتے ہیں R R R is the first alphabet of my my my name name name sons and واہ واہ کیا بات ہے بھائی کا کا کا نام نام نام بھی بھی بھی آر آر آر سے سے سے ان ان کے بیٹے کی بیٹی کو سمجھ نہیں آتی سر تو یہ جناب ہمارے پاس فروم یہ آپ جتنا بھی بہت بہت شکریہ لیکن سر بدھسٹ نے اٹیک کیا تو سر یہ تو ہسٹری میں لکھا ہوگا نا تول be very easy for you to go and read and study میں تو اسلامک ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں جو ہسٹری ہے وہ ہسٹری ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال میں مجھے اسٹریم کرنے کی ضرورت نہیں you can just read the history by yourself خود پڑھ سکتے ہیں آپ ہسٹری ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فکیرے صاحب آئے ہیں کہتے ہیں ایرم بھائی ڈریگن فروٹ کھایا سر میں نے تو ابھی تک تو نہیں کھایا سر کبھی ملے گا اتنا زبردست فروٹ تو ضرور کھا لیں گے پائلٹ والا جی کہتے ہیں پاپا رمت جی نمسکار تھینک یو پائلٹ والا جی تارا جی کہتے ہیں ایرم سر از اے لرنڈ مین پنڈت ہمارے پاس لال رنگ کی سپر آئی ہے نہیں پتا جا رہا قرآن ہی نظر آ رہا ہر جگہ کورین کو بھی قرآن بن لیا ہم نے تو یہ حالت ہو گئی ہے سر قرآن قرآن کھیلتے کھیلتے تھینک یو سر آپ نے ون تھاؤزینڈ روپیز کا سپر اسٹیکر دیا بہت بہت شکریہ ایڈم میری فلم آ رہی ہے گدار ٹو گدر ٹو ضرور دیکھنا باب سنی دیول جی آپ نے گدر ٹو بنا دیے اوکے سر اور پائلٹ والا جی ایک دفعہ پھر آتے ہیں کہتے ہیں منا بھائی پڑھیں گے بھائی صرف گولی مارنے کی بات نہیں کی بم میں گھس کر گولی مارنے کی بات کی ویری بہاری ڈون ٹائپ گالی ہے اڑے اڑے اڑے اڑے سر کوئی بات نہیں سر دینے دے انہیں sir Naveen ji thank you so very much sir and Jibrail ji آئے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں while accessing V D A S S L certificate issue آ گیا آئی ہیو نو آئیڈیا آپ کیا کہہ رہے ہیں certificate issue any suggestion sir مجھے نہیں پتا یہ وی ڈی اے کیا ہے سر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ وی ڈی اے کیا ہے تو میں کیا بتا سکتا ہوں سر اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم تو کیا ہی بات تھی سر لیکن thank you so very much اچھا جی ہمارے ساتھ کچھ بھائی لوگ جڑے ہیں غلام صاحب غلام صاحب کو لیتے ہیں جی غلام صاحب مسلمان ہیں کہ نہیں آپ جی سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر مسلمان ہیں آپ جی ابھی تک تو مسلمان ہیں چلیں بہترین ہو گیا سر کوئی کوئی پڑھے لکھے مسلمان ہیں کوئی میں تھوڑا سا تھوڑا سا نماز تو نہیں پڑھتے ہیں سر لیکن تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں سر کنفیوز ہیں سنتے ہیں آپ کا ساحل کا اور ست والا سر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں رائٹ جی نہیں قرآن پڑھتے ہیں جی ہاں آپ کہیں تو کچھ سنا سکتا ہوں قرآن پڑھتے ہیں کبھی قرآن پورا پڑھا ہے آمین کب ہوئی آپ کی جی سر آمین کب ہوئی آپ کی آمین ہاں۔ مطلب سر قرآن ختم کب کیا فرسٹ ٹائم میں تو تیرہ چودہ سال میں ختم کر دیا تھا نظر آیا آج کی پانچ چھ چھ چھ دس پارہ تک حفظ بھی کیا تھا میں دس پارہ تک چلے پارہ نمبر دو سنا دیں پہلے جی۔ تو سب کی ہے کیا آپ کو یقین ہو گیا جی سر میں بہت سراسک ہوتا ہے محمد صاحب کی شادی کو لے کر کے بھی سوچتا ہوں دن رات یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کیا کروں نہیں کروں تھوڑا سا ہیلپ چاہیے آپ لوگوں کا اگر اگر باہر آ گئے گھر والوں سر سر آپ کو کس نے کبھی کبھی ڈر ڈر لگتا لگتا ہے ہے کہ کہیں اگر کچھ یہ سب سچ ہو گیا مرنے کے بعد کچھ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا یہ یہ ڈر میرے اندر بہت ہے سر سر یہ ڈر تو تب ہے نا جب آپ کو یقین ہے کسی حد تک کہ محمد ایک سچا نبی ہے اور اللہ ایک سچا خدا ہے جب یہ یقین ختم ہو جائے گا تو ڈر ختم ہو جائے گا لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ محمد سچا سچا سچا خدا خدا ہے ہے ہے نبی اور اللہ ایک ہم تو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں بس آپ کا خیال ہے کہ خدا جی۔ جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو بھڑکا سکتا ہے کہ جاؤ جا کے دنیا میں قتل و قتال کرو بتائیے مجھے جی نہیں علماء کہتے ہیں کہ جو ہے ایسا نہیں ہے اس سمے کے لیے ایسا آیا تھا دکھائیے مجھے کہ جو علماء جو کہتے ہیں وہ کس چیز کے ذریعے اس کو پروف کرتے ہیں بس اپنی باتوں سے آپ بولتے ہیں ہیں نا جلیبی جلیبی بناتے مجھے پرواہ نہیں جو مرضی بولتے رہے وہ ہیلا ہے حیال ہے کتاب ہے ادب الدجال ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے ریفرنس کے دیتے ہیں وہ بتائیں ریفرنس بھائی کتابوں سے دیتے ہیں کہ ہاں اس سمے کے لیے آیا تھا ابھی تو ایسا نہیں ہے ابھی ایسا نہیں ہے بالکل بھی وہ اس سمے حالات کے حساب سے وہ آیات نازل ہوئی آپ رپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات مجھے رپیٹ آپ چاہے مومن ہیں نہیں ہیں کنفیوز ہیں نہیں ہیں مجھے رپیٹ سے نفرت ہے یا تو ریفرنسز لے کے آ جائیں یا اس ملا کو میرے پاس لے کے آ جائیں دونوں میں سے ایک کام کر لیں ہم دونوں میں سے کسی بھی ایک کام آپ سے آپ سے بات کرنے کی خواہش تھی اگلی بار کسی عالم کو لے کے آؤں گا یہ سب باتیں تو ابھی میرے دل میں ہے کسی کو میں نے بتایا نہیں ہے لیکن میں کسی کو جو جو پڑھے لکھے ہیں جو ان میں زیادہ جی۔ معلومات رکھتے ہیں میں ان کو لے کر کے آؤں گا ہم جہاد کی باتیں کر رہے ہیں اور اگلے سیٹرڈے کو بھی ہم جہاد کی باتیں کریں گے اور اس سے اگلے سیٹرڈے کو بھی ہم جہاد کی باتیں کریں گے تو لے کے آئیے گا بہت ٹائم ہے آج لے آئیں جی، جی، کو لے آئیں تو کسی بھی طریقے سے لے آئیں آپ سے بات کریں گے ٹھیک ہے جی اوکے بہت بہت دھنیہ واد سر اور ہمارے ساتھ ایکس مسلم ساحل جی لائف چیٹ کے اندر چیٹ جہاد کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اور وہ شوا کو کسی چیز کے اوپر تھینک یو کہہ رہے تھے پرابیبلی شوا نے ان کو ویلکم دیا ہوگا تو ساحل صاحب جہاد چیٹ میں جڑ چکے ہیں جہاد کا ٹاپک ہے اور چیٹ جہاد میں وہ موجود ہیں دیکھیں گے وہ کتنی جلدی وائس جہاد میں آتے ہیں بس کھانا کھا کے آ رہے ہیں مما نے بولے ارے بہترین بہترین جی ایس کے صاحب آپ مسلمان ہیں کہ نہیں mister S K R are you Muslim mister S K five four three two one S K is کون بی پی جی انڈیا جی مسلمان ہیں آپ جی مسلم mister B P N ji آپ مسلمان ہیں اور لائف چیٹ میں ہمیں میسج آیا جی ساحل صاحب تھرٹی منٹس میں جڑیں گے بہترین sir thank you so very much Sahil صاحب بھی تیس منٹ میں جڑ جائیں گے اور ہے بھائی جان ڈھائی ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا اسٹریم کی ریچ بڑھائیں اور شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک دوستوں تک جی مسٹر انڈیا جی مسلمان ہیں کہ نہیں ہے اوکے ان کو بھی نکالتے ہیں بلا وجہ مائک میوٹ کر کے تو بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں مسٹر ایس کے جی بولنا ہے کہ نہیں بولنا یار ٹائم ویسٹ کرنا ہے آپ نے میں بین کر دوں گا آپ کی بار آپ جڑے تو اگر آپ نہیں بولے تو mister S K five four three two one ban okay میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے بیٹھ کے ویٹ کرتا رہوں آپ لوگوں کا اور آپ جڑے اور میوٹ کر کے بیٹھے رہیں that's a waste of time for myself اور جو ڈھائی ہزار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا بھی اچھا جی واپس چلتے ہیں چیپٹر نمبر دو کی آیت نمبر دو سولہ کے اوپر اور پھر ہم اس سے آگے دیتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے فرض کی تم پر لڑکی یہ ہندی بھی پڑھ دینا یار منا بھائی ذرا ہندی میں کیا لکھا ہوا اس کے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں وہ کیا ہاں میں نے پہلے پڑھا تھا اے ایمان والے تم پر یوز کرنا انیواریہ کر دیا گیا ہے اچھا. اس لیے وہ تمہیں اپری ہے حالانکہ حالانکہ وہ تمہیں اپری ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اپری ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو اور اسی پرکار سمبھو ہے کہ کی کوئی چیز تمہیں پریے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بے شک اچھا یہ آیت جو ہے نا دو چیزوں کو کلیئر کر رہی ہے اور کور کر رہی ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں دو چیزوں کو کلیئر اور کور کر رہی ہے کن دو چیزوں کو کلیئر اور کور کر رہی ہے سمجھیے مشرقین مکہ ہیں جو کہ اس وقت مسلمان ہوئے ہیں سمجھنے کی بات ہے مشرقین مکہ ہی مسلمان ہوئے تھے سب سے پہلے کنورژن محمد نے مشرقین مکہ کی کی تھی اور تو کسی کی نہیں نہ کی تھی اب دیکھیں کہ <clears throat> مشرقین مکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے لڑائی نہیں کرنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر پیس لونگ لوگ تھے امن پسند لوگ تھے اور وہ محمد کسی تفسیروں میں اگر جائیں اور اس کی اسباب النزول وغیرہ میں جائیں تو ہمیں مزید انفارمیشن ملتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم نے لڑائی لڑائی لڑائی نہیں کرنی غلط ہے ہے از بیڈ ٹھیک اللہ کی ایک آیت آ جاتی ہے اللہ کی آیت آ جاتی ہے اگرچہ تمہیں لڑائی بری لگ رہی ہے <clears throat> تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تمہارے لیے جو چیز پسند کر رہا ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے ٹھیک ہے اگرچہ تم نفرت کر رہے ہو لڑائی سے لیکن اللہ جانتا ہے کہ لڑائی بہتر ہے یار <clears throat> اس سے ایک چیز ہنڈریڈ پرسینٹ واضح ہوتی ہے کہ مشرقین مکہ were good people. They were good people, they were nice people, اور ان کو لڑائی شرائی پسند نہیں تھی جو ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک ڈائلگ چلتا ہے نا لڑائی شرائی معاف کرو اللہ تک آر صاف کرو اصل میں یہ چیز مشرقین مکہ کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے مشرقین مکہ کا سب سے بڑا جو خدا تھا وہ اللہ تھا مون گاڈ اللہ دی لا وہ جو ہے اس کو آپ کو اگر دیکھیں گے تو اس کو اسلامک اسکرپچرس کے اندر ہو بال کا نام دیا گیا ہو بال <coughs> جو تھا وہ مون گاڈ ڈیٹی تھی اسلام نے چونکہ اس کو سیپریٹ رکھنا تھا تو اس کو اللہ کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہو بال سے انہوں نے ہو بال کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے اصل میں ہو بال کو ہی دی گاڈ کہا جاتا تھا جو کہ اللہ بن گیا لیٹر آن تو ہو بال جو تھا محمد کے دادا نے محمد کے باپ کو حوال کے سامنے ہی ہیومن سیکریفائز کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں کر سکا کیوں نہیں کر سکا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے بال بھی کہا جاتا ہے جی جناب فینٹوس جی بال کے نام سے بھی کہا جاتا ہے بال حوال اللہ لا they are all same in similar essence لمبی بات ہے کسی اور دن کریں گے جب ہم اللہ کے نام کے اوپر بات بتائیں گے تب آپ کو ہسٹری کے تمام ریفرنسز بھی دیں گے دیٹس ناٹ اے پرابلم ٹھیک ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں ارے ہمارے پاس گیگی آر جی آئے ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں انہوں نے eighty rupees Australian eighty dollars کا سپر چیٹ دیا ہے thank you so very much super sticker appreciate ابھی ہم یہاں پہ آئے تھے تو کیا اسلام ٹیررزم سکھاتا اب اس کے بعد سمپل سوال یہ ہے اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ لڑائی کرو اللہ لڑائی سکھا رہا ہے اور لوگ جو کہ مشرقین مکہ جو ابھی بھی اسلام لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لڑائی نہیں کرنی تو اللہ کہتا ہے فرض کر دیا گیا اگرچہ تمہیں ناپسند ہے تو کیا ٹیررسٹ ہونا ایک اچھی بات ہے یا بری بات ہے قرآن کے اندر دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے سنیل کمار آپ نے اسلام کب کیا بھائی کلمہ کب پڑھا آپ نے سنیل کمار اوکے چلے گئے بڑی مہربانی قرآن چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 98 سے 103 تک کو پڑھتے ہیں یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب کے سب مشرقین تم لوگ جہنم کا ایندھن بنو گے تم لوگ جہنم میں سڑو گے تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے اگر واقعی یہ بھگوان یہ گارڈ یہ ڈیٹیز یہ علاج تمہارے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ داخل ہوتے اللہ تمام بھگوانوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا صرف مشرقین کو نہیں ڈالے گا بلکہ مشرقین کے بھگوانوں کو بھی ڈالے گا ٹھیک ہے اگر یہ ہوتے یہ بت معبود اگر یہ بت معبود ہوتے رب ہوتے تو نہ پہنچتے اس پر سارے کے سارے اس میں سزا نہ پڑے رہتے اللہ مشرقین کو اور ان کے بتوں کو اور ان کے بھگوانوں کو سب کو جنم میں پھینکے گا سر ہندی میں پڑھ لیجیے گا یلی بات دیکھ لیں ہندی میں بھی اسی طریقے سے لکھی ہے منا بھائی کے نہیں یدی وے واسطو میں پوجیہ ہوتے تو نرک میں پرویش نہیں کرتے اور پرتیک اس میں نہ پڑے رہتے ہمیشہ ہمیشہ نہ پڑے رہتے ہاں۔ تو مشرقین اور ان کے بت سارے کے سارے جہنم میں سڑیں گے اس کے بعد انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے وہاں پہ جا کے جنم میں ان کے بت ان کے بھگوان ان کے علاج ان کے خدا ان کے رب اور وہ لوگ خود سب جنم میں چیخے ماریں گے برابر اور وہاں پہ ان کی اس میں چیخے ہوں گی تتھا وے اس میں سن نہیں سکیں گے ماشاء اللہ اور پھر اللہ کے کہتا ہے یقیناً وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اسے دور رکھے جائیں گے سو so, اللہ نے پری آرڈین کر دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو پری آرڈین کر دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو کہ ان کو اللہ نے بلائی دینی ہے یہ ہم نے اسٹریم پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ اللہ جنت میں اس کو بھیج رہا ہے جس کو اس نے پری آرڈین کر دیا ہوا ہے یہاں پہ قدر آ جاتی ہے اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے جنت کے لیے وہ جنت میں جائے گا جس کو پیدا کیا جنم کے لیے جنم میں جائے گا اس کے اوپر ہم نے بہت دفعہ ڈبیٹس کی ہوئی ہیں آج کا ٹاپک نہیں ہے لہٰذا اس آیت کو میں اسکپ کروں گا بولوں گا نہیں اس آیت کے بارے میں لیکن یہ اللہ بول رہا ہے کہ پہلے سے ہی ان کے لیے کہہ دیا اور اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے وہ اپنے دل خود پسند اور یہ جو اچھے والے لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں پھینکے گا ٹھیک ہے ان کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں ملے گی ان کو جہنم کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی جہنم کی طرف سے کسی بھی ساؤنڈ سنائی نہیں دے گی آیت نمبر 103 یہاں پہ گیم اب چینج ہوتی ہے they will not grieved by the greatest terror یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بہت بڑے ٹیرر کے اوپر گریو کریں گے اینجلس ول میٹ دم اور انہیں ملیں گے انہیں گریو کر کے سیٹ کے لے کے جائیں گے خوشی سے انہیں گریو کے لے کے جائیں گے اس گریٹسٹ ٹیرر کی طرف گریٹسٹ ٹیرر کی طرف تو اللہ نے ایک ٹیرر ٹیرر سے نکلا نا ٹیررزم ورلڈ ٹیررزم کہاں سے نکل رہا ہے ورلڈ ٹیررزم نکلنا ہے ٹیرر سے اللہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے کیونکہ اس نے ایک گریٹسٹ ٹیرر بنا کے رکھا ہوا ہے جہنم کے طور کے اوپر اللہ by himself is the one جو کہ بات منہ سے بول رہا ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا ٹیرر بڑھا کے رکھا ہوا ہے جس میں تمام مشرقین کو ان کے بھگوانوں کے ساتھ ان کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ان کے خداؤں کے ساتھ اس عظیم ٹیرر کے اندر ڈالے گا سر اس کی ہندی کی ٹرانسلیشن پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے ہاں پڑھتا ہوں نا بھائی انہیں اداسین نہیں کرے گی نہیں کرے گی بڑی تتھا فرشتے ہونا چاہیے ٹرانسلیشن مطلب ہاں۔ eh, ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے یہی تمہارے وہ دن ہے جس کا تمہیں وچن دیا جا رہا تھا بہترین تو اللہ نے پہلے سے ایک اللہ اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ سب سے بڑا گریٹسٹ ٹیررسٹ وہ خود ہے کیونکہ اس نے ایک گریٹ ٹیرر تیار کر کے رکھا ہوا ہے میں نہیں بول رہا قرآن بول رہا ٹھیک ہے اس کو آپ ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ تو کر سکتے ہیں میننگ کا لفظ بدل سکتے ہیں لیکن ایونچولی اس کا ایسنس نہیں بدل سکتے آپ لفظ آپ بدل سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر لیکن اس کا ایسنس نہیں بدل سکتے انفارچونیٹلی دس از دا پرابلم اچھا اب اللہ اگر گریٹسٹ ٹیرر دے رہا ہے تو مسلمان جو اللہ کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیٹس لک ان دس قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 151 اللہ کیا کہتا ہے we will cast terror to their hearts ہم کافروں کے دل میں ٹیرر پھیلائیں گے will cast terror into the heart اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہائیبت سر ہندی میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے شیگ ہی ہم کافروں کے دل میں تمہارا بھائی ڈال دیں گے ٹیرر ٹھیک ہے بھائی اس واسطے کہ انہوں نے شرک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری ان کا ٹھکانا ہے بہت برا ٹھکانا ہے ظالموں کا اللہ کہتا ہے ظالم کون اللہ کے مطابق ظالم کون ظالم وہ ہو جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے ظالم وہ ہو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے ظالم وہ نہیں جو ظلم کر رہا ہے وہ نہیں جو لوگوں کو گندے کام کر رہا ہے وہ نہیں جو چوری کر رہا ہے وہ نہیں جو ریپ کر رہا ہے ظالم کون ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات کر رہا ہے وہ ظالم اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے اور اللہ ان کے دلوں میں ٹیرر ڈالتا ہے اب اللہ خود تو ٹیرر ڈال نہیں سکتا اللہ کو ٹیرر ڈالنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر بارہ چیپٹر نمبر نمبر ایٹ کی آیت بارہ اللہ کیا یاد کریں جب آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو فنگر ٹپس یاد کریں جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے دل میں ڈالوں گا دل میں کافروں کے دہشت سو مارو گردنوں پر اور کاٹو ان کی پور پور اب دیکھو اللہ خود تو ٹیرر ڈال نہیں سکتا اللہ تو بابا جی کا ٹھلو ہے ہم سب کو پتا ہے لہذا اللہ کو ضرورت ہے ان مسلمانوں کی کہ وہ ڈالے ٹیرر مشرقین کے دل میں اور مشرقین کے دل میں ٹیرر ڈالنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا گردنوں پر اور انگلیوں پر ضربیں لگانی پڑیں گی ادرب کرنا پڑے گا مارنا پڑے گا قتل و قتال کرنا پڑے گا جس کو ہم چیپٹر نمبر ٹو کے اندر ابھی 151 کی ورس کے اندر ہم بتا چکے ہیں کہ جناب آپ جاؤ لڑائی کرو اللہ نے آپ کے اوپر لڑائی فرض کر دی ہے چیپٹر نمبر ٹو کی ورس نمبر 216 کے اندر 216 کے اندر سوری 216 کے اندر اب آپ اس چیز کے لیے شروع ہو جاؤ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ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 پورا پورا ملے گا تمہارا حق نہیں جائے گا اللہ کہہ رہا ہے لڑائی کی تیاریاں کرو گھوڑے اکٹھے کرو قوت اکٹھی کرو تاکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں ٹیرر پھیل جائے کہ یہ مسلے تیار ہو رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے ہم سے لڑائی کرنے کے لیے ہم سے قتل و قتال کرنے کے لیے ہم سے حرب کرنے کے لیے میرا چیلنج ہے تمام مسلمان عالم دین کو کہ آؤ مجھے بتاؤ کہ میں کہاں پہ غلط پڑھ رہا ہوں تفسیریں کھولتے ہیں تبری کھولتے ہیں کرتبی کھولتے ہیں ابن قطیر کھولتے ہیں ریفرنس دیکھتے ہیں کس کس موقع پہ آئے دئیے اسباب النزول دیکھتے ہیں آؤ مجھے بتاؤ میں قرآن کی کون سی آیت کو پریزنٹ کر رہا ہوں رونگ فلی کھلا چیلنج ہے اپنے چیلنج اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کے میرے اگینسٹ ریبٹل ویڈیوز بنانے کی بجائے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو کے دم ہے تو بات کرو کیونکہ تم لوگ ڈسپشن کے اعلی منصب پہ فائز ہو تم لوگ ڈسپشن کے اعلی منصب پہ فائز ہو یہاں آؤ بات رکھو اگر ہمت ہے تو یہ جو بابا جی کے ڈھلو آ جاتے ہیں جن کو امب کا پتہ نہیں ہوتا بھائی وہ نہیں چاہیے مجھے قرآن چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر سکسٹی کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ایک اور آئٹ دیکھتے ہیں مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا اسلام ٹیررسٹ بناتا ہے قرآن چیپٹر نمبر تھری کی آیت نمبر چھبیس کا کہتی ہے اور اتار دیا ان کو جو ان کی پشت پنا ہوئے تھے اہل کتاب سے ان کے قلوں سے اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک ٹیرر کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیا سبحان اللہ یہ جو مسلمان آگے ہمیں کہتے ہیں کہ تم اہل کتاب ہو اہل کتاب ہو ہم اہل کتاب سے لڑائی نہیں کرتے اہل کتاب ہمارے ساتھ ہے اہل کتاب یہ اہل کتاب وہ فلانا ٹمکانا بابا جی کا ٹھلو قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب جو ان قلعوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ ٹیرر ڈال دیا ان کے دلوں میں ٹیرر ڈال دیا ہے ان میں سے کتنوں کو ہی تم نے قتل کر دیا ہے اور کتنوں کو ہی قید کر لیے فٹ نوٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ بنی قریضا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس آیت کے ریفرنس میں یہ جو آیت ہے یہ بنی قریضا کے واقعے کی طرف ہے مضبوط قلعہ تھا اب بنی قریضا میں کیا کچھ ہوا تھا وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے مجھے بنی قریضا کا واقعہ پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اس کو ملٹیپل ٹائم پہلے کور کر چکے ہیں ون اگین دوبارہ بولتا ہوں مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا وہ ایک انسان ہوتا ہے اسلامک آئیڈیالوجی قرآن اس کو ٹیررسٹ ٹیررسٹ بناتا ہے مسلمان نہیں ہوتا اسلامک آئیڈیالوجی اس کو ٹیررسٹ بناتی ہے اور ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی کیا کہہ رہی ہے یہ آئیڈیالوجی کیا کہہ رہی ہے آگے چلتے ہیں ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں اسٹریم <clears throat> کھلی ہوئی ہے اور میری التماس ہے اسکالرس کے ساتھ وہ آئے کیونکہ بچے اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آج کے ٹاپک پہ بچے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت بنا ہوئے تھے اہل کتاب سے بھی ان کے کلو ڈال دی ان کے دلوں میں دھاگ تم کتنوں کو کرو گے اچھا یہ جو یہ جو ہے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ اچھا ففٹی نائن کی ٹو میں اگر جائیں ہم وہاں پہ گیم بڑی اور خراب ہوتی ہے اچھا بھائی دبئی میں ایک چیز وہ دوبارہ اس لیے کیا تھا کہ یہ جو دھاک ہے یہ ٹیرر کے لیے یوز ہوا ہے اگر ہم اوپر بھی جائیں ٹھیک ہے cast terror into their hearts ٹھیک ہے ٹیرر ورڈ ٹیررسٹ کیونکہ ہم ٹیرر ٹیررسٹ دیکھ رہے ہیں اردو میں انہوں نے دھاک اور اس ٹائپ کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں but doesn't matter the essence is the same یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے انگلش کے اندر تو آپ کو ٹیرر ملے گا دیکھیں have expels one disbelieve people of the scripture in their homes and great firing you will not think of then تم اٹل کرتے تھے کہ نکلیں گے وہ خیال کرتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے پھر پہنچا ان پہ اللہ کا جہاں سے ان کو خیال نہ تھا ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک ٹیرر اجاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے عبرت پکڑو اے آنکھ والو داغ کیسے ڈالی یہود کے دلوں پر اللہ نے روب ڈال دیا ٹیرر ڈال دیا یہود کے دلوں پہ اللہ نے ٹیرر ڈال دیا یہ اہل کتاب کو بھی بابا جی کا ٹھلو بنا دیا انہوں نے دیکھیے جب میں بات کر رہا ہوں میرا چیلنج آپ کے اسکالر لیول بندوں کے ساتھ ہے آپ جیسے بندوں کے ساتھ نہیں ہے جو آتے ہیں اور ان کو علی بے پہ نہیں پتا جو میں چیزیں دکھا رہا ہوں وہ بیسک ایسنس ہیں قرآن کی یہ جو آپ انڈیا کے اندر تبلیغے مار رہے ہو کہ اسلام از پیس اسلام از پیس اسلام اسلام از از پیس پیس ویئر کہاں پہ ہے اسلام پیس اسلام پیس ہے ہی نہیں اسلام پیس تھا مکہ میں جب طاقت نہیں تھی اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں ٹیرر پھیلا رہا ہوں میں ٹیرر پھیلا رہا ہوں تمہارے تھرو تمہارے ہاتھوں کے تھرو تم سے لے کے دوبارہ دیکھتے ہیں ایک اور 59 کی آیت نمبر 13 کو دیکھتے ہیں you are the most fearful within their breast then اللہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تمہارا ڈر ان کافروں کے دلوں میں زیادہ ہے اللہ کی نسبت مسلمانوں نے اتنا ٹیرر پلایا اللہ کہنے پہ مجبور ہو گیا بے کہ تمہارا ڈر میرے نسبت زیادہ ہے ان کے دلوں پہ مجھ سے نہیں ڈر رہے تم سے ڈر رہے ہیں کیونکہ اللہ تو کچھ کرتا نہیں ہے وہ تو بابا جی کا ٹھلو ہے اس نے مسلمانوں کے تھرو اس ٹائم کے مسلمانوں کے تھرو یہ سارا کچھ کرایا اب اللہ بول رہا ہے ہاں تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کو میری نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے this is the reality this is the reality of Islam in essence ٹھیک ہے نا یہ ریالٹی کو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو ایسا سا پتا لگے گا کہ گیم ہو کیا رہی ہے ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ریالٹی کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کو قرآن کو نہیں سمجھیں گے احادیث کو نہیں سمجھیں گے شرح کو نہیں سمجھیں گے فقہ کو نہیں سمجھیں گے ہم ہر چیز میں جائیں گے کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے اس سبجیکٹ کو 100% پرسینٹ کلیئر کرنا ہے اور ہم کلیئر کریں گے ابھی جو لوگ نوٹس بنا رہے ہیں ان کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں اللہ قرآن میں چیپٹر چیپٹر نمبر نمبر 21 21 کی میں میں انگلش بولوں گا کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہندی میں نمبر بولتے ہیں اور ہمیں ہندی والے لفظ نہیں آتے تو آپ انگلش میں نمبر بولا کریں تو میں بول دیتا ہوں ریوائنڈ کر کے قرآن چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 98 سے 103 تک بولتی ہے اللہ نے اللہ گریٹسٹ ٹیررسٹ ہے اور وہ سب سے بڑا اس نے ٹیرر تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بات کی جاتی ہے کہ اللہ ٹیرر جو ہے ڈال رہا ہے نون مسلموں کے دلوں میں تمہارے ہاتھوں وہ چیپٹر نمبر تین تھری کی آیت نمبر 151 چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر 12 چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر 60 چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 26 چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 27 چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 13 اللہ کہتا ہے ان تمام آیات کے اندر میں تمہارے تھرو ان کے اندر ٹیرر ڈال رہا ہوں اور چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ اس چیز پہ ایگری کر رہا ہے کہ ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا ٹیرر زیادہ ہے اللہ کے نسبت اسی وجہ سے دو ایک دفعہ پہلے کبھی بات چیت ہوئی تو میں نے دکھایا تھا کہ جو مسلمان آ کے ہمیں سلام کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں کیوں ملٹیپل احادیث کی روح سے یہ چیز شامل ہے messenger of Allah says do not proceed to the Jews and the Christian with the سلام مسلمان جو کہتے ہیں کہ سلام سلامتی ہے اب انہوں نے ورڈ سلام کو سلام ہی رکھا ہے یہاں پہ سلام مینس سلامتی ان ایسنس پیس پیس بھی اپون یو السلام علیکم آپ کے اوپر سلامتی ہو آپ کے اوپر رحم و سلامتی ہو محمد کی ملٹیپل اٹیسٹڈ حدیثوں کے سے ثابت ہوتا ہے کہ جوز اور کرسچن کو پہلے سلام نہیں کرنے کا اور جب وہ سڑک میں تمہیں نظر آئے تو ان کو سڑک کے نیچے والے کونے میں ڈال دو اس زمانے میں سڑک کے نیچے والے کونے میں کون ہوتا تھا سڑک کے نیچے والے کونوں میں وہ ہوتا تھا جہاں پہ آپ کی بارش کا پانی پوپوز اور اس ٹائپ کا گند گزر رہا ہوتا تو جوز اور کرسچن جب نظر آئے ان کو force them to its narrow portion چھوٹے والے پورشن نیچے والے پورشن کے اوپر ڈال دو میں نہیں کہہ رہا آپ کی صحیح احادیث کہہ رہی ہیں یہ ترمیدی میں نے دکھائی تھی صحیح مسلم میں بھی چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو شک نہ رہے دو ہزار ایک سو 67 do not greet the Jews and the Christians before they greet you یہود اور نسارا کو تب تک سلام نہیں کرو جب تک وہ تمہیں سلام نہیں کریں and when you meet any of them on the road force them to its narrow part of it اور جب آپ ان کو سڑک پہ ملو تو ان کو پش کر دو ٹوڈز دی نیرو پارٹ ان کو پش کر دو ٹوڈز دی نیرو پارٹ سڑک کا جو نیرو کارنر ہے جو کوڑا ہے اس ٹائپ پہ اس سائڈ پہ پوش کرو وہاں سے ان کو لے کے چلو ہمارے ساتھ ایکس مسلم جولی بھائی جڑے ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا جی ایکس مسلم جولی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں مسٹر ایکس مسلم جولی ایڈم بھائی good evening good evening sir جو یو منا بھائی ہاں ایڈم بھائی آپ کی بات ہی سن رہا تھا تو جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں بالکل بے شک اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے دو بات نہیں ہے سیدھی اور صاف بات آپ بتا رہے ہو جی thank you so very much sir میں نے کہا کوئی بات رکھنی ہے تو رکھ لیں نہیں ایڈم بھائی آپ کنٹینیو کیجیے مجھے صرف ابھی یہی بات رکھنی کہ ابھی جو ترکی میں ارتھکویک آیا ہے تو ہمارے یہاں کے جو مولانا ہے وہ ترکی کے لیے دعا کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ہو رہا ہے بٹ اس سے پہلے جب نیپال میں کچھ لاسٹ ایئر نیپال میں آیا تھا تب اس ٹائم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا نیپال میں لیکن ترکی میں جو آیا ہے وہ بولتے نا وہ اس کے لیے دعا کیا جا رہا ہے تو اس سے صاف یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی جو نان مسلم ہیں ان کی جان کی ویلیو ان کو نہیں ہے بٹ جو مسلم ہیں ان کے لیے ان کے دل میں رونا آ رہا ہے مطلب مولانا کو رونا آ رہا ہے چندہ جمع کیا جا رہا ہے بالکل درست کہا سر آپ نے تو یہ تو ایسا ہی ہے انفارچونیٹلی ایکس موزی جی جناب آپ مسلمان ہیں جی ایکس موزی جی۔ مسلمان ہیں آپ ہیلو جی مسلمان ہیں آپ جی جی مسلمان ہیں آپ جی جی بالکل الحمد اسلام چھوڑا تو نہیں ہے ابھی تک پکے مسلمان ہیں دل کر رہا ہے چھوڑنے کا ایکس موزی کیا ہوتا ہے ایکس موزی کیا ہوتا ہے چھوڑا سوچ رہا ہوں گے تو آ جائے گا یا جب کٹر ہو جائیں گے تو آ جائے گا آپ کا بہت بہت اوکے جی <clears throat> پٹیل صاحب آپ مسلمان ہیں ہلو جی سر آپ مسلمان ہیں نمسکار سر یار ایک ہزار ایک سو ایک دفعہ کا ہے یار نان مسلم نہ جڑے پھر جڑ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یار میں کس لینگویج میں کہوں انگلش میں کہوں ہندی میں کہوں پنجابی میں کہوں کس چیز کس لینگویج میں کہوں کہ نان مسلم نہ جڑے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ how will you understand and comprehend okay جی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا <coughs> اسلام نے آپ کو ایک بیسک آئیڈیالوجی دیتا ہے کہ اسلام میں مسلمان سب سے بڑے باقی سب چھوٹے اس چیز کے اوپر ایک سٹریم کی تھی ہم نے سٹریم نہیں کی تھی بلکہ رادر میں نے ہاں بلکہ سٹریم بھی کی تھی میں نے اور نیوز نیشن کے اوپر بھی اس کے اوپر میری ایک ڈبیٹ ہوئی بھی ہے تو کہ اسلام جو ہے باقی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ابھی آپ نے دیکھا کہ نان مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں نے ٹیرر پھیلانا ہے اور ایون جوز اینڈ جو ہیں جو کہ سپوزٹلی اہل کتاب ہیں اور مسلمان ہمیں آگے بتاتے ہیں جی آپ کافر نہیں ہو یہ ہو وغیرہ وغیرہ آپ اہل کتاب ہو وغیرہ وغیرہ this is a falsified argument from the core of the falsified arguments ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں بالکل ختم کروں یعنی کہ اینڈ کے اوپر لے کے جاؤں اس والے کو آئیڈیا کو ٹیرر والے آئیڈیا کو لفظ ٹیرر تو اب آپ کو نہیں ملے گا لیکن آپ کو لفظ جہاد ملے گا قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر سیونٹی تھری بولتی ہے <clears throat> یا یو یو یو یو یا یا یا النبی النبی جاہد القفار جہاد کرو کفار کے ساتھ اور منافقیوں سے ان پر سختی کیجئے ان پر سختی کیجئے کیوں سختی کیجئے کیوں کہ یہ منافق ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے جہاد نہیں کرتے یہ چیپٹر نمبر نائن کی ورس نمبر سیونٹی تھری ہے ٹھیک ہے اگر آپ چیپٹر نمبر نائن کی ورس نمبر فورٹی ایٹ سے شروع کریں اس کو پڑھنا اور سیونٹی تھری تک پہنچے تو آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ منافقوں کی ڈیفینیشن کیا دے ہیں یہ وہ مسلمان جب جہاد کا انہیں کہا جائے تو ایک گھروں سے نہیں نکلتے اور کہتے ہیں کہ ہم ہمیں ہماری جان کے لالے پڑے ہم نہیں جا رہے لے اور پیسے پیسے بھی نہیں دیتے جہاد کے لیے اور نکلتے بھی نہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ منافق لوگ ہیں منافق ہیں یہ اور کفار تو ویسے ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کفاروں کے دل میں تو ویسے ہی آپ نے ٹیرر پھیلانا ہے تو قرآن کے اینڈ ہونے تک قریب قریب آ کے یعنی چیپٹر نمبر نائن اس میں آ کے اللہ نے منافقوں کو بھی بیچ میں ڈال دیا صرف اور صرف اب آپ نے ٹیرر پھیلانا میرے پاس اوپن چیلنج اسٹریم یارڈ کا لنک اسٹریم میں بڑے بڑے اسکالرس انڈیا کے جو بات کرنے کا دم رکھتے ہوں وہ آ سکتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ایک آیت مسلمانوں سچائی جان کے جیو مسلمانوں سچائی جان کے جیو اور نان مسلموں سچائی جان کے جیو مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد بننے دو جی کیا مسئلہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد بننے تو کیا مسئلہ ہے بھائی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا وہاں پہ اسپرچولیزم لینے جا رہے ہیں نا یہی کہا جاتا ہے نا انڈیا میں اگر مندر بن سکتا ہے تو مسجد بھی بن سکتی ہے ویسٹ کے اندر اگر چرچ بن سکتا ہے تو مسجد کا کیا مسئلہ ہے بھائی چرچ میں بھی تو جا کے آپ اپنی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں نا مسجد میں بھی نماز ہی پڑھی جا رہی ہے نا کیا مسئلہ ہے ہم یہ والی آیتیں نہیں پڑھتے جو لڑائی والی آیتیں ہوں ہم نہیں پڑھتے جی ہم نہیں پڑھتے جی لڑائی والی آیتیں ہم نہیں پڑھتے جی ہم نہیں پڑھتے ہم ٹیررزم والی آیتیں نہیں پڑھتے بھائی جان یہ غلط ہے یہ ہم ویسٹ میں نہیں پڑھائیں گے یہ ہم انڈیا میں نہیں پڑھائیں گے لیکن ایک آیت جو دنیا کا ہر مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا بلکہ ایک دفعہ نہیں اگر وہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے تو وہ دن میں ستارہ مرتبہ اس بات کو رپیٹ کرتا ہے ستارہ مرتبہ سیونٹین ٹائمز دو دفعہ فجر میں چار دفعہ زہر میں چار دفعہ اثر میں تین دفعہ مغرب میں چار دفعہ عشاء میں صرف اور صرف اگر فرض پڑے ابھی وہ سنتے نہیں پڑ رہا ابھی وہ نفل نہیں پڑ رہا ابھی وہ صرف فرض پڑ رہا تو سیونٹین ٹائمس وہ اس آیت کو پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں سورہ ہم علم شریف جس کو پڑھا جاتا ہے اس کی آیت نمبر پانچ چھ اور سات آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں ایا ایا بدو و ہمیں سیدھی راہ بخش ہمیں سیدھا رستہ دکھا سرات اللہ زینا ان غیر علیہم ولد ولطم اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے راہ ان لوگوں کی جس پر تو نے فضل فرمایا جن پر نہ تیرا غصہ ہو نہ وہ گمراہ ہوئے یہاں پہ آپ کے پاس ہے غصہ ہوا غیر المغدوبی ریت جن کے اوپر تیرا ریت نہیں ہوا ریت کس پہ ہوا یہودوں پہ یہودوں پہ علیہم کون ہیں آئیے دیکھتے ہیں کوئی بھی ہم تفسیر بعد میں پڑھ لیں گے یہ دیکھیے قرآن میں سورہ فاتحہ کی تیس میں فائدہ غیر المغدوب اور اللہ زین اس کی سخت کیا ہے یار یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے پھر ایک سن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ آ گیا مغدوب اور علیہم یہود اور ظالین سے مراد نثارا ہیں جو مغدوب ہے جن پہ ریت آیا اللہ کا وہ کون ہے یہودی ظالین کون ہے نسارا ستارہ مرتبہ اہل کتاب کے اوپر آپ لان تان کر رہے ہو ستارہ مرتبہ seventeen times this is the reality of Islam صرف علم شریف پڑھتے ہوئے اور ہمارے ساتھ ہمارا پیارا بھائی جڑ چکا ہے سواگت کرتے ہیں ہمارے نبی مرتدین کو حضرت صاحب بہت بہت شکریہ امام مرتدین حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب استقبال کا یو یو مما صاحب یو یو مما کیا تمہارا وہ بڑا زبردست ہے آر ایس ایس ایجنٹ الزام لگا رہی ہے تو میرا نمستے سے کال آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ یار ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہم لوگوں کو تین ہزار پلس کراس کرنا ہے بھائی بزرگوں دوستوں حضرات خواتین مرد حضرات اور جو بیچ والے حضرات ہیں سبھی کے لیے سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صرف دیکھے نہیں یار لائک اور شیئر کرے اتنا امپورٹینٹ ٹاپک ہمارے لالا جی کور کر رہے ہیں جہاد کے اوپر جو کہ ایک ناسور بن چکا ہے پوری انسانیت کے لیے پوری دنیا کے لیے اور انہی آیتوں کو بیس بنا کر کئی جگہ پر حملے کیے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ قرآن کا حکم ہے اور واقعی میں قرآن کا ہی حکم ہے اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے تو ایسے only appreciating will not work we also need to share with others تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کرے شیئر کرے اچھا ایڈم آپ نے وہ ابھی میں چھ منٹ سے پیچھے تھا جب سے میں ون پوائنٹ فائیو ایکس پہ لگا کے سن رہا تھا پورا ڈسکشن وہ مومن بھائی جو ہے وہ جلیبی باز بھی آیا تھا مرتد کے قتل پہ اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو گالی گلوچ پہ وہ جلیبیاں بنا رہا تھا لیکن آپ نے وہ آیت سب سے پہلی جو آیت جہاد کی اتری ہے وہ آیت آپ نے پیش نہیں کی یار ابھی تک سر ابھی ہم جہاد ابھی ہم جہاد کے ایسنس تک نہیں پہنچے اچھا پہنچے ہی نہیں ہم جہاد کو ایکسپلین کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا ضروری تھیں فار ایگزامپل جو میں نے آج شروع کیا ریڈیکل مسلم فنڈامینٹلسٹ مسلم یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اصل میں فنڈامنٹلزم اور ریڈیکل کو اگر ہم ڈیفائن کر دیں گے تو یہ دو طرح کے مسلمان اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم اچھے مسلمان ہیں ریڈیکل ہیں دیٹ از پیریٹی تو I started from the very beginning اور میں نے یہ بولا ہے کہ آپ یا تو مسلمان ہیں یا آپ ہپوکریٹ ہیں منافق ہے آپ کو پتا نہیں ہے اسلام کا تیسری کوئی چیز نہیں تو ریڈیکلزم اور فنڈامنٹل کی بیسک ڈیفینیشن سے شروع ہوئے تھے ٹھیک ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں قتل و قتال جو آیت نمبر سکس کی آیت نمبر 151 ویسٹ میں ایٹ سب سے زیادہ پریزنٹ کی جاتی ہے دیکھیں ہم لوگ کتنے اچھے ہیں اور ناحق قتل نہیں کرتے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کے بارے میں ہے کافروں کے بارے میں نہیں ہے اور اس کی بیس کے اوپر وہ حدیث آئی تھی ٹھیک ہے جس میں آپ صرف مرتد کا قتل کر سکتے ہیں زانی کا قتل کر سکتے ہیں یا قتل کے بدلے میں قتل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو سولہ پہ گئے جو جہاد کی سٹارٹنگ آیت ہے بیسیکلی کیونکہ یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لڑائی کا حکم دیتا ہوں اگرچہ تمہیں لڑائی کرنا پسند نہیں ہے لفظ جہاد نہیں آیا قتال آیا قتل آیا ٹھیک ہے کتال کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کتال کو فرض کر دیے ٹھیک ہے کتبا علیکم القتال ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلے تھے ابھی <clears throat> ابھی ہم جہاد پہ پہنچے نہیں جہاد کی ٹوینٹی نائن آئے ہیں جو قرآن سے ہم دیکھیں گے لیکن جہاد کے لیے جو جلیبی بناتے ہیں نا یہ لوگ کہ یہ دل کا جہاد ہے یہ شیطان کے خلاف جہاد ہے یہ اندر اندر کی جد و جہد ہے آل آف دیز تھنگس کو کور کرنے کے لیے بیس ایسنس سمجھنا پڑے گا پہلے کہ اللہ جہاد کو کس اللہ قرآن میں جہاد کو کس اینگل پہ یوز کر رہا ہے آپ کے اسکالرز بعد میں کوئی دس پندرہ پرسنٹ اس کو موو کر لیتے ہیں لیکن فنڈامنٹلی اللہ قرآن میں کس طریقے سے جہاد کو یوز کر رہا ہے اللہ قرآن میں جہاد کو اور کتال کو اور حرب کو انٹرچینجبلی یوز کر رہا ہے that is the major major topic جو کہ ہم نے کور کرنا ہے اس چیز میں اسی اچھا، لیے قرآن جی ہاں ایڈم اس میں صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا then you know you can take it forward دیکھو کہ موسٹلی جو ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہیں اینڈ ایم شیور ویسٹ کے جو مسلمان ہیں وہ بھی دو تین آیتوں کا سہارا لیتے ہیں لکم دین اکم ولی دین لا فی الدین ہے نا کہ جی۔ تم کو تمہارا دین اور ہم کو ہمارا دین اور ہم نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ یہ کس کانٹیکس میں اس طریقے کی آیت اتری ہے خاص کر کے جو سورہ کافرون کی آیت ہے لکم دین اکم ولی دین اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ مشرق نے مکہ جب رسول اللہ کے پاس ایک آفر کی پیشکش کی کہ بھائی ٹھیک ہے کام کرتے ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو تو وہاں پہ اللہ نے یہ آیت اتار دی تھی کہ بھائی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں حالانکہ یہ خود ایک فالس اگر اس کو پروفیسی بھی آپ لے لو کیونکہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا تو اللہ کا ہاں۔ یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ کہ وہ نہیں قبول کریں گے یہ ایک غلط ثابت ہو جاتا ہے اس سے ایک چیز یہ دوسری چیز کہ یہ تبھی کی بات ہے جب رسول اللہ جو ہے مکہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے صحیح کہا تھا کہ کبھی بھی مشرقی نے مکہ جو ہے قریش جو ہے جس طریقے سے رسول اللہ نے قتل و غارت کروایا تھا وہ کبھی بھی دس ہزار کی فوج یا پھر یعنی دو سو تین سو لوگوں کو بھیج کر رسول اللہ کے گھر پہ اٹیک نہیں کروایا تھا اور بہت آسان ہوتا ان کا قتل کروانا کیونکہ جس طریقے سے رسول اللہ بلاسفیمی کر رہے تھے ان کے معبودوں کی اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طریقے کا عمل نہیں کیا so they're very secular actually ان کی سوچ بڑی صاف ستھری تھی کہ بھائی تم کو جس خدا کی عبادت کرنا ہے تم کرو ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں جو کہ اسلام میں یہ بالکل الٹا ہے اس کا لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے ہی مدینہ سے لوگ آتے ہیں اور رسول اللہ ان سے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی بھی آئے کوئی کوئی بھی قبیلے کا چیف آ جائے سردار آ جائے تو رسول اللہ بھاگ بھوک کے پہلے ان سے میٹنگ ویٹنگ سیٹ کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس یہ دین ہے تم ایکسپٹ کر لو تو انفارچونیٹلی یعنی انفارچونیٹلی ان دا سینس دنیا کے لیے دنیا کے لیے انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ ان کو مدینہ والوں کا سہارا مل گیا اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ مدینہ میں جیوز لوگ آلریڈی تھے یہودی لوگ اور ان کا یہ کہنا تھا جیوز لوگ کا کہ بھائی ہمارا ایک پیغمبر ایک آنے والا ہے تو جب یہ مدینہ والوں کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو اس طریقے کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں تو ان کو ایک خوف ہوا کہ اگر ہم ہم سے پہلے اگر یہودی حضرات جو ہے وہ ان کو اگر اپنا نبی یا رسول تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ یہودی ان کے ساتھ مل کے ہمارا قتل و غارت کریں گے ٹھیک ہے اچھا ادھر کدھر بھی اگر میں غلط جا رہا ہوں ایڈم تو کو کریکٹ کر دینا تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہودی حضرات اگر پہلے اگر رسول اللہ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ مل کر جو ہے ہمارا قتل و غارت کر دیں گے تو ان کو خیال یہ آیا کہ یہودیوں سے پہلے ہم ان کے ساتھ مل جاتے تو انہوں نے پھر بیت ویت کی رسول اللہ سے اور کہا کہ شرط بھی رکھی شرط بھی رکھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ نے ہماری حفاظت کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے ہی مدینہ والوں کا سہارا ملا بہت سارے جو سردار تھے وہ مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے پورے کے پورے جیسے ہی مدینہ روانہ ہوتے ہیں رسول اللہ تو سب سے پہلے جہاد کی آیت اترتی ہے جو کہ سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ اس کی آیت نمبر تھرٹی نائن ہے اب یہاں پہ یہ آیت اور اس کا ٹرانسلیشن کرنے کے بعد میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ میں رکھ دوں گا پھر آپ کو میں you know you can continue آیت کیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Okay? And fight them until there is no fitna and until the religion that is worship all of it is for Allah. And if they cease, یعنی وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں فَإِنْ انْتَهَوْا اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں اپنے جو بھی وہ مشرقین جس کی بھی عبادت کر رہے تھے شرک کر رہے تھے then indeed Allah is seeing of what they do تو اللہ جو ہے باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ کو سہارا ملا رسول اللہ بات کیا کر رہے ہیں کہ پورا کا پورا دین اللہ کا ہونا چاہیے فتنا ہونا ہی نہیں چاہیے دیر شوڈ بی نو فتنا فتنا کیا ہے فتنا کیا ہے شرک ہے کفر جو ہے یہ فتنہ ہے تھوڑا سا جب سہارا ملا رسول اللہ کو پہلی آیت یہ داغ دی اور ایک پہلے ہی ماحول بنا دیا کہ ہم نے شرک اور کفر کو ختم کرنا ہے ان کے ماننے والوں کو ختم کرنا ہے بائی کین کرو اگر آ جاتے اسلام میں تو ٹھیک ہے نہیں آتے تو پھر وہ لوگوں کو بھی ختم کر دیں گے پہلے ہی آیت میں اللہ کے رسول نے یہ سما ادھر باندھ دیا تھا کہ بھائی ہم نے اب پورا کا پورا دین اللہ کا کرنا ہے اب مجھے یہ بتاؤ ایڈم کہ جب تم تمہارے پاس طاقت نہیں تھی تم مکہ میں تھے وہاں پہ تم نے یہ سٹیٹمنٹ مارا تھا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ اب یہاں پہ جب تم یہ کہتے ہو کہ سارا کا سارا دین جو ہے سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ اللہ کا ہوگا تو پھر یہ کہنا کہ تم تمہارے دین پہ یہ کیسے پاسبل ہے جب تم ان کے دین کو فالو کرنے کا کچھ آپشن رکھو گے ہی نہیں تو یہ آیت پھر کہاں سے بچے گی یہ یہ جو ٹیچنگ ہے وہ کہاں سے رہے گی تو بولنے کا مقصد یہ ہے میرا ہاں، کہ بھائی ہاں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرسٹ آیت میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ ہم اب کسی کو جینے نہیں دیں گے اگر وہ شرک اور کفر کرے گا جی پلیز کنٹینیو نہیں نہیں بالکل درست فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آج کل تاریخ تبری پڑھ رہے ہیں ہاں <laughs> تو <laughs> یہ آپ تاریخ تبری پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں this is one of the most explained سیر of Muhammad and the life of the سوابا سب سے زیادہ میسولی ایکسپلینڈ ہے یعنی اس سے زیادہ کھل کے اور اس سے زیادہ ڈیٹیل میں کسی اور نے نہیں لکھا اور ونس اگین یہاں پہ اگر آپ سائل دیکھیں چند ایک چیزیں کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہے تھے تو میں نے بیچ میں انٹرپٹ کرنا اس وقت مناسب نہیں سمجھا دیکھیں آپ ایک چیز بہت امپورٹنٹلی بھول گئے محمد کو شروع میں محمد جوس کے ساتھ تھا اگر آپ میں اس کے اوپر بھی ایکسٹریم کروں گا کب تک محمد جوس کے ساتھ تھا اور اس کو ہم تاریخ تبری کے ساتھ اٹیچ بھی کریں گے محمد پہلے جوس کے ساتھ تھا نصارہ کے ساتھ تھا لیکن پھر جوز کے ساتھ آرگیومنٹ ہونا شروع ہوئے کے پاس توڑا یاد تھی وہ بھی رٹتے تھے جیسے مسلے رٹتے ہیں قرآن کو they started to have argument with Muhammad اور ہر دفعہ آرگیومنٹ میں جوز نے محمد کو زلیل کیا Muhammad lost the argument every time ٹھیک ہے چند ایک جگہ پہ اسلام دکھاتا ہے کہ کسی طریقے سے جوز آرگیومنٹ جیت گئے تھے چند ایک جگہ پہ <clears throat> کیونکہ انہیں وہ بھی دکھانا ہے انہوں نے اپنے محمد کو سچا ثابت کرنا ہے لیکن اس جگہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایکچوئل بات کا جواب محمد نے دیا ہوا اسی لیے وہ دکھا دیتے ہیں جوس جو ہے نا سر نیچے کر کے چلے گئے ٹھیک ہے بیکاز محمد نے بات کا جواب نہیں دیا ہوا گول بنایا ہوا اس کے اوپر کمپلیٹ اسٹریم کریں گے کبھی <clears throat> لیکن جب محمد نے دیکھا کہ جوس میرے ساتھ نہیں جڑ رہے لیکن مدینہ کے کفار جو ہے وہ جڑ چکے ہوئے now Muhammad said okay we'll gonna throw them out اس کے پیچھے بھی ایک کمپلیٹ اسٹوری ہے اگر آپ نے پڑھ لی ہوئی تو اچھی بات ہے لیکن میں ابھی اس اسٹوری کو کمپلیٹ نہیں جاؤں گا اس کے اوپر جتنا معاہدہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا الم بلم I am just skipping the whole بیچ کے بلاکس کو میں بھی سائڈ پہ کر کے اوپر اوپر سے سرسری لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں جود اس کے بعد نکل کے ایک اور جگہ پہ چلے گئے اور پھر وہاں پہ کیا ہوا ابھی ہم نے قرآن کے آئے تھے اللہ نے کہا یہ ادھر سارا پہ بھی ٹہرے تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ آف اے رین ہے ایک ایک رین ایک ایک ایک حاکم کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے اور میں یہ جہاد کے اوپر اس لیے کرنا چاہتا تھا بیسیکلی کہ جب میں نے اس کو جولیس سیزر کے ساتھ محمد کو کمپیئر کرنا ہے کہ کس طریقے سے جولیس سیزر سے لیا گیا ہے you will see almost similar stuff in the life history of Julius Caesar it جس طریقے سے وہ رین تک پہنچا جس طریقے سے وہ تھا so we will going to cover all of these things لیکن جہاد and the lifestyle of Muhammad اگر آپ دیکھیں کہ محمد نے اگر لیٹ سے محمد تھا وہاں پہ محمد نیو جولیس سیزر 110% ہنڈریڈ یا اس نے جولیس سیزر کی ساری کہانیاں پڑھی ہوئی تھی یا اس نے جولیس سیزر کی ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی محمد کی لائف میں اٹیکس محمد کی لائف ہسٹری محمد کی لائف میں مکن مدین اسٹیبلشمنٹ جوڑنا کاٹنا یار یہ اتنا زیادہ سملر ہے ٹو دا جولیس سیزر کہ یا تو Muhammad knew Julius Caesar and the history with the back of his hand یا کسی نے لیٹر آن محمد نامی پروفٹ بنایا اور اس کو اس جگہ پہ ڈال دیا جولیس سیزر کی سٹوری میں نام بدل کے لوکیشن بدل کے چیزیں بدل کے تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ اٹ از سچ امپاسبل کہ اتنی زیادہ سملیرٹی سے کٹھی بن جائے کیا are waiting for that Adam we are waiting for that کہ آپ وہ پتا بھی کھولو اصل میں ایڈم میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں گا کیونکہ دیکھیے ہماری ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ جو نان مومن ہے جس میں ہندو عیسائی سکھ ایتھیس ایگنوسٹک سب آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو میجر گول ہے اور جو میجر ٹارگیٹ آڈینس ہماری ہے وہ مومن حضرات بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک چیز بتائی تھی ایک بھائی نے سپر چیٹ بھی بھیجا تھا کہ we need to treat the infection we are not suppose to kill the infected پرسن رائٹ تو جو بیمار ہے بیماری سے ہمیں لڑنا ہے ہے نا بیمار بیمار کو ختم نہیں کر دینا ہے تو ایک چیز میں صرف ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو غلط فہمی ہے اس میں میں بھی مبتلا تھا وہ کیا تھی کہ ہمیں یہ ایک چیز ذہن میں ڈالی جاتی ہے خاص کر کے یہ جتنے مولوی حضرات ہے ملا حضرات ہے کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے وہ ڈیفنس میں ہوئی ہے ٹھیک ہے <laughs> ہاں حقیقت بتا رہا ہوں میں جب مومن تھا تبلیغ جی کرتا تھا تو میرا ایک پاورفل پوائنٹ یہ تھا کیونکہ میری سمجھ ویسی تھی کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ڈیفینس میں ہوئی ہے تو بھائی ڈیفینس میں جنگیں کرنا جو ہے اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے even you will agree even everyone will agree on this point کہ کوئی مجھے مجھ سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے اپنا دفاع کرنا ہے مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے تو میں تو لڑوں گا پرابلم یہ ہے کہ مومنوں کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا کیا تھا جس کی بنیاد پہ ساری جنگیں سٹارٹ ہوئی ہے وہ وجہ کیا تھی کس نے شروع کیا وہ پوائنٹ جاننا ضروری ہے اور وہ پوائنٹ جاننے کے لیے آپ کو تاریخ کی کتابوں میں جانا پڑے گا ادر وائز اگر صرف آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھو گے تو آپ کو امب نہیں سمجھے گا کچھ نہیں سمجھنے والا تو میرا مطالبہ یا میرا ریکویسٹ میرے خاص کر کے مومن بھائیوں سے یہی ہے کہ وہ فرسٹ پوائنٹ دیکھیے جس کی بنیاد پہ رسول اللہ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا پھر مدینہ سے انہوں نے کیا کیا لوٹ مار سٹارٹ کی کیا کیا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ دیکھیے اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ کے رسول اللہ آپ کا اسلام کتنا اچھا ہے کتنا سچا ہے that first point they need to understand they need to study and for that they should you know they should refer to the uh, seerah of rasulullah bahut behtareen points rakhe hain aapne absolutely to the point perfectly perfectly presented sahib bhai میں یہاں پہ اس آیت میں جو آپ نے دکھائی ہے اس میں بھی دکھانا چاہ رہا ہوں ایک چیز چھوٹی سی پھر ہم آگے چلتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں عربی کے اندر یہاں پہ آپ کو لفظ جہاد نہیں ملے گا ہاں۔ ہے میں سٹریم کے شروع میں بتایا تھا کہ حرب قاتل کتال اور جہاد یہ قرآن کے اندر انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے اور اگر ہم ان تینوں لفظوں کو ملا دیں تو آپ کے پاس تقریباً سیونٹی ایٹ ٹو ایٹی آیات ہیں جو کہ ان لفظوں کو یوز کر رہی ہیں ان کے کانٹیکس کے اندر اور بہت ساری آیات ہیں جو ان کو یوز کر رہی ہیں لیکن کانٹیکس کو چھوڑ کے صرف ان آیات کے لفظ کو دیکھیں تو ایٹی کے قریب سیونٹی ایٹ ایٹی بنتی ہیں جس میں سے صرف جہاد لے کر دیکھیں تو ٹوینٹی نائن بنتی ہیں تو ایک سیکوینس میں بھی لے کے چل رہے ہیں ہم سارے بھائیوں کو ساحل بھائی نے بہت اچھے طریقے سے کچھ چیلنج ہے تم سے جی تم کو تم <laughs> ایک چیلنج ہے مجھے قرآن کی ایک جہاد کی آیت بتا دو جیسے مومن حضرات کہتے ہیں جہاد جو ہے وہ جہادہ سے نکلا ہے یو نو ٹو اسٹرائیو اس طریقے سے مجھے قرآن کی ایک جہاد کی آیت بتا دو جو آپ کو آپ کے نفس سے جہاد کرنے کی بات کرتی ہے نہیں پلیز نہیں ہے سر پھر ختم ٹاٹا بائی بائی اصل میں یہ تفسیروں کے اندر آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں جہاد کی تین آیتیں ایسی ہیں جو کہ مکن ہیں ٹھیک ہے قرآن چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 52 قرآن چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 110 قرآن چیپٹر نمبر 29 کی آیت نمبر 69 یہ تین آیتیں مکن ہیں اب یہاں پہ مکن آیتوں میں جہاد تو فرض ہی نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے تو اب جہاد اگر فرض نہیں ہوا ہوا تو جہاد کی آیت کیسے آ گئی اب یہاں پہ علماء کے اندر تفاصیر کے اندر علماء آپس میں لڑائی کرتے ہیں یہ بات میں نے پہلے بولی دوبارہ بول دیتا ہوں کہ اس وقت لوگ کم تھے ڈھائی ہزار سے زیادہ اس وقت لوگ دوبارہ بیٹھ چکے ہیں تو اب ہم سے بات کر لیتے ہیں تو ان تین آیتوں میں لفظ جہاد کیسے آیا اب علماء اکرام لڑائی کر رہے ہیں یہ جو جہاد ہے کس قسم کا جہاد ہے کیا یہ جہاد زبان کا جہاد ہے کیا یہ جہاد نفس کا جہاد ہے کیا یہ جہاد لڑائی والا جہاد ہے تو یہ جہاد یہ کس قسم کا جہاد ہے کیا یہ جہاد کفر کے خلاف اندر والا جہاد ہے یا کون سے والا جہاد ہے تو میں نے جیسا کہ بتایا تھا شروع میں کہ اگر ہم صرف لفظ جہاد والی آیتیں پڑھیں 29 اس کے اندر تین آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو علماء کا اختلاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور ان میں سے دو آیتیں ایسی ہیں جس کو میجر آف علما کہتے ہیں کہ یہ ایبروگیٹ ہو چکی ہے سوری یہ ایبروگیشن میں چلی گئی ہے نسخ و منسوخ میں چلی گئی ہے لیکن جو باقی آیتیں جو مدینی آیتیں ہیں ان کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو کتال کی آیتیں ہیں حرب کی آئے ہیں اس کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لفظ جہاد اس میں ایکسپلین ہی نہیں ہو رہا وہ تو آلریڈی قتال اور قتل کے لیے آ رہی ہیں لڑائی کے لیے آ رہی ہیں یا کل کے لیے آ رہی ہیں تو اس وجہ سے ایک بھی آیت دکھا دو وہ نہیں دکھا سکتا کوئی مومن تفسیر کے اندر آدھی چیز کو چھپا کے اور آدھی کو دکھا کے بتا دو یہ آپ کر سکتے اور یہی کرتے ہیں ہمارے علماء انڈیا کے اندر وہ آپ کو انہی تین آیتوں کے اندر گیم ڈالتے ہیں اور آپ کو پورے جتنے باقی کے اسکالر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں دکھائیں گے صرف اپنے والا پوائنٹ ریپرزینٹ کر کے کہہ دیں گے یہی حجت ہے بھائی ہاؤ از دیٹ حجت جب آپ کے اس سے پرانے اور اس سے اچھے یا اس سے بڑے یا اس سے زیادہ نالجیبل اسکالر آپ کی اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں تو how can you do that this is this is why this is a problem Sahil بھائی جی بالکل تو ہم اس کو بھی کور کریں گے میرے پیارے بھائی اس کو سب کو کور کرنا ہے میں نے جب جہاد پہ سٹریم کھولی ہے تو میں نے کہا تھا یہ ایک سٹریم نہیں ہوگی اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے آج کہ دیکھیں مجھے دو نمبر مسلمان ہیں وہ آئی نہیں رہے تو میں بڑا ہیپی ہوں کیوں ہیپی ہوں کہ ہم شارٹ <laughs> ٹائم میں کور کر سکتے ہیں زیادہ ڈیٹا کو تو اس وجہ سے I happy at the same time کہ مجھے ان ڈنگروں کے ساتھ بات نہیں کرنی پڑ رہی مجھے کوئی اسکالر لیول کا بندہ چاہیے جو آ کے بات کرے چودھری بردر آپ مسلمان ہو نہیں سکتے اسٹریم چھوڑ دیں میں آزاد ہوں آپ مسلمان ہو نہیں سکتے اسٹریم چھوڑ دیں چودھری ایڈم چودھری نام رہتا ہے مومنوں میں بھی شاید ایک بار کنفرم کر لو چودھری بدر آپ مسلمان ہیں نہیں اوکے تھینک یو ٹاٹا بائے بائے تو میں آزاد ہوں سر آپ بھی اسٹریم چھوڑ دیں سر عبداللہ میرانی صاحب سواگت ہے آپ کا جی بھائی شکریہ آداب جی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بیفور میں آگے کی طرف پروسیڈ کروں کیونکہ اب آگے کی طرف پروسیڈ کرنا چاہیے ہمیں سوری جو <clears throat> بھائی آپ نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے زبردست ہے اور جس یہ جو موضوع ہے یہ خاص کر کے نان مسلم کے اندر پروپوگیٹ کرنا ان ڈیپتھ بہت ضروری تھا اور ایون جی sir thank you sir thank you appreciate اور اور آپ نے ایک جو بات کہی کہ ریڈیکل ہونا فنڈامنٹلسٹ ہونا وہ تکلیف دائک نہیں ہے آپ کس آئیڈیالوجی کو بلانگ کرتے ہو ہم کو بھی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار کیا زندگی اس میں برباد کر دی لیکن ٹھیک ہے ابھی بھی نکل گئی یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور خوشی کی بات ہے ساحل بھائی بھائی ایڈم مجھے تو ایک چیز چیز یہ یہ سب سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خدا تک اور پہنچنے کے لیے وائلنس کا بیچ میں کیا کام ایگزیکٹلی بہت صحیح کہا آپ نے وائلنس کا کام نہیں ہے وائلنس کرنا ضروری ہے اگر وہ خدا سچا نہیں ہے دیکھیں دیٹس دا پرابلم جب آپ کے پاس ایک سچا خدا نہیں ہے جھوٹا خدا ہے تو وہ اس کو آپ نے ہک اور کرک لے کے آنا ہے کیوں لے کے آنا ہے کہ آپ کو ہیومنس کو یوز کرنا ہے فار یور اون گین تو اسی لیے اسلام کو میں کلٹ بولتا ہوں مذہب نہیں بولتا دین نہیں بولتا اس کو کلٹ بولتا ہوں کلٹ بولنے کی بیسک ریزن یہی ہے کیونکہ کلٹ کو چاہیے لوگ جب تک لوگ نہیں ہوں گے کلٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی دھرم اور دین اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو ہیومنس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے سنسکاروں کے اوپر چلتا ہے بے بے بے شک شک شک کلٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو ہیومنس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ان ہیومنس کے ذریعے بڑھانا ہے اپنے اپنی کلٹش موومنٹ کو اس لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی That is is why this this is fundamentally a cultish movement rather than a religious movement. اور یہ آج کے دن میں بھی ٹرو ہے اس وقت بھی ٹرو تھی آج بھی ٹرو ہے آج جھوٹ کے آدھار کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کیوں جس طرح محمد نے مکہ میں جھوٹ کے آدھار کے اوپر کام کیا تھا کل جب طاقت میں آئیں گے تو جھوٹ کے ساتھ ساتھ تلوار شامل ہو جائے گی دس از دا ریئلٹی اور ہم یہی دکھا رہے ہیں کہ تلوار کس وقت آئے گی کس طریقے سے آئے گی کب آئے گی یہی ہماری اسٹریم ہے اور یہی ہم دکھا رہے ہیں جی، جی کچھ سپر جی۔ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ اب مجھے چار آیتیں اور دو حدیثیں ملانی ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مومنوں کے جو استادہ کرام ہیں ان کو دعوت ہے کہ وہ اسٹریم جڑے ہمارے پاس روی شرما جی انہوں نے ہنڈریڈ روپیز سپر اسٹیکر دیا سر روی بھائی تھینک یو اور جو یہ کہتے ہیں یہ ساحل بھائی پڑھیں گے میں نہیں پڑھ سکتا جو نبی لڑائی کرنے کی سیکھ دیتا ہے اس نبی کا دھرم امن اور شانتی کا پیغام کیسے دے سکتا ہے اور اسلام کا معنی شانتی کیوں بتایا جاتا ہے یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کری ہے بھائی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی ادر وائز تو قرآن کہتا ہے کہ دو not go for slim when you are the upper most تو گیم خراب ہوگی نا ہمارے پاس ہندی میں سپر چیٹ آیا ایٹم سائل اور منا کو نمن آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے بہار بن کے آگے چلتے ہیں سر شیوا ستیہ کہہ رہے ہیں how various Islam sects view Shah Waliullah Dehlavi میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے ساحل بھائی آپ کے پاس ہے ساجد دے گا ساجد آ گیا ارے ساجد آ گیا یار یعنی ملوں کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں یار جب ہم اتنے پیچھے بیٹھے ہوئے اوریجن پہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے کانٹیکس میں یہ سوال رکھا سیبلنگ آف جاوید احمد گاندھی ان کے پوتوں میں ایک بہت مشہور نام ہے ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حالانکہ ان کی ان کو ماننے والے کی اکثریت ہندوستان میں تو بہت ہے لیکن ان کے متعلق میں سوچ رہا ہوں لالا جی ایک اسٹریم مکمل بناؤں میں زبردست اسٹریم جائے گی ہاں۔ بہترین بنائیں سر آپ بنائیں ہم آپ کی اسٹریم میں آئیں گے اور ہم بھی علم میں اضافہ ہوگا سر بہت زبردست ٹاپک رہے گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے متعلق کیونکہ اگر دیکھ لیجیے گا آپ اہل سنت والجماعت میں بریلوی حضرات ان کو ان کے اوپر کفر بھی ثابت کرتے ہیں اچھا انٹرسٹنگ جی،, جی اس لیے میں چاہتا ہوں پوری ایک اسٹریم ان کے اوپر ہو جائے زیادہ بہتر رہے گا بالکل سر چلیں جی بہترین ہے ہم ان کے اوپر ساحل بھائی ساجد بھائی کی اسٹریم میں جا کے سنیں گے اس بارے میں ہیومن بینگ آتے ہیں انڈیا میں اسلامک ٹیرر اٹیکس پر اسٹریم بنائی ہے سر ابھی ساحل نے پچھلے ہفتے بنایا نا ہیومن بینگ بھائی آپ تھے تو صحیح ادھر تو وہ اسی وجہ سے تو میں نے یہ جہاد کے ٹاپک کو کور کر رہا ہوں انہی دو اسٹریمس کی وجہ سے کہ وہ بیس کہاں سے چلی ہے تاکہ جب بیس سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو لیٹر آن سمجھ آتا ہے تو اس کی بیس کو میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اسٹریمز رکھی ہیں ساحل بھائی کی اسٹریمس کی وجہ سے شیوا ستیا جی آتے ہیں as per Islam did any other prophets Muhammad perform jihad why only Muhammad that started this practice is Islamic justification یار ستیہ بھائی اسلامک جسٹیفکیشن تو ہم دکھا رہے ہیں نا اللہ کہتا ہے کہ ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے لہٰذا ظلم کے خلاف جہاد کرنا تو شرک کو ختم کرنا ہے کیونکہ وہ ظلم ہے ہمارے پاس پنینی پنینی تھینک یو سائل بھائی فار ہیلپنگ لالا جی لالا جی لالا جی ایک دفعہ آپ پڑھیں پھر دوبارہ نہیں سر وہ ساحل بھائی نے ہیلپ کر دیا میں نام خراب نہیں کروں گا انہوں نے آلریڈی 2000 کا سپر چیٹ دیا hi Adam sir really appreciate your hard work knowledge I also got a job recently so well keep supporting you forever thanks for working hard thank you so very much Panini بھائی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا لاسٹ نیم میرے لیے مشکل ہے اس لیے میں آپ کو صرف فرسٹ نیم سے ہی بلاؤں گا انڈین کافر بھائی Adam do you know that jalebis is the national sweet of India تب بھی مسلمانوں کو اتنی جلیبیاں پسند ہیں by the way all caps میں سپر چیٹ لکھنا ریڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے don't use all caps sweet Sonia you can enjoy it any part of India at any time of the day any season and on any occasion thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد اور پھر ہمارے پاس آئے جبرائیل صاحب آئے عامر حق یو آر دی آر کھوتی کا Panini ji thank you so very much once again آپ نے ایک ہائی بھیجا ہے بہت بہت شکریہ پائلٹ والا جی دوبارہ سے آتے ہیں ساحل کا موسٹ امپورٹنٹ پالیسی ساحل ہی پڑے گی پالیسی ساحل کا موسٹ امپورٹنٹ پالیسی پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دوجا یا پھر پہلے پوجا پھر پھر کوئی بھی دوجا یا آج پوجا کل یار یہ پائلٹ والا <laughs> پلین نہیں اڑاتا تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے پائلٹ والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ Banswari gamer ji thank you so very much اور Sachin ji thank you so very much true صاحب thank you so very much and the God صاحب کہتے ہیں آل سور thank you so very much صاحب دوبارہ سے آئے دا پوسٹ مین آف اللہ بھائی میں نے پھوک نہیں ماری تھی مومو جھوٹ بولتا تھا الحمد للہ sir Ramesh ji thank you so very much فکیرے جی ارم بھائی ساحل بھائی آئے نہیں ابھی تک سر ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سر دیکھ لیں آ گئے ہیں وہ موجود ہوں موجود ہوں ہندی نام ہندی میں کچھ کہتے ہیں آدم بھائی کیا آپ نے پوری آر آر آر دیکھی ہے اس میں کا جو بھارتی سندیش سمجھ لے تو باقی سب ٹھیک ارے بھائی میں نے پہلے پانچ منٹ کے بعد بند کر دی تھی کیوں بند کر دی تھی پانچ منٹ میں اتنی بڑی بونگی تھی یا سات منٹ میں کہ اس کے بعد مزید دیکھنے کی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے بعد مزید کچھ دیکھوں میں نے تھیٹر میں دیکھا ہے پکچر یعنی بھائی اگر میں تھیٹر بھی گیا ہوتا میں نے پیسے ضائع دس منٹ میں باہر آ جانا تھا پہلے پانچ سات منٹ میں جو بندہ <laughs> پولیس چوکی میں سے باہر نکلا چھلانگ مار کے اور اس نے بیس ہزار ہزار یا دس کے مجمے کے بیچ میں سے ایک بندے کو پڑھ کے گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن لے آیا اور دروازہ بند کر دیا ہے کھاتے ہوئے سر اس کے بعد فلم دیکھنے کی لاجک نہیں بنتی سر ساؤتھ انڈین موویز میں موسٹلی ایسی ہی ملے گا تم کو جو فائٹنگ ویٹنگ ہوتی ہے نا بہت خطرناک فائٹنگ دکھاتا ہے کمان مسئلہ تیر کی جگہ وہ کمان تو رہتی ہے لیکن تیر کی جگہ وہ مرغا پھنساتا ہے اور مرغا پھنسا کے ہاں، ہاں، ہاں۔ چھوڑتا ہے مرغا ہو ساجد اچھا اوکے تو مائٹ بھی کہ کل یا پرسوں ڈسچارج ہو جائے گی اس کے بعد میں بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے میری وائف کو انٹروڈیوس کروں گا ٹھیک ہے اوکے نو پرابلم ہاں ماں کا آپ خیال رکھیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جی جی بھائی ہوتے رہے شکریہ اوکے بھائی شکریہ جی امن صاحب سواگت ہے آپ کا مسلمان ہیں کہ چھوڑ دیے اسلام نہیں نہیں بہت بڑا فین ہوں آپ سب کا اور ایکچولی میں مسلمان ہوں نہیں میں ہوں گجراتی یہ تھوڑا سر نیم آپ کو تھوڑا سا ایسا لگے گا میرا خالی سوال تھا ایک ایک سوال تھا کہ یہ ساری چیزوں کے لیے جیسے یہ سر نان مومن اسٹریم میں آ کے سوال کرنا سر اس لیے آپ لوگوں کے بناتے ہیں نا نان مومن اسٹریم تو نان مومن اسٹریم میں ٹائم نہیں ملتا ہے سر اب مجبوری ہے نظر ہماری بھی پھر یہ اسٹریم کا ٹاپک چینج ہو جائے اچھا میرا ایک سوال نہیں سر نہیں لینا نا سر کیسے کو نہیں لینا یار ہاں جی مبین آرے صاحب اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنا مائک اور کیمرہ کریکٹ کریں اور پھر آئیں راگو گپتا جی آپ کو دو دفعہ میں نے نکالا ہے اب تیسری دفعہ بلاک کروں گا تو پھر آپ چھوڑیں گے اسٹریم تو پھر آپ کی مرضی ہے نہیں تو چھوڑ دیں تو بہتر ہے آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی سب کے لیے اچھا جی میں ابھی جو بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ ساحل بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مسلمان ہمیں کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین دیکھو کتنی زبردست بات ہے ٹھیک ہے نا اس کے قرآن کے چیپٹر نمبر ون کے آیت نمبر پانچ سے لے کے سات تک میں جو آپ نے ابھی دیکھا میں نے آپ کو دکھایا غیر المخوبی جو اتنی بڑی گیم ڈالی ہوئی ہے اسی آیت کے اندر سر اس آیت کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کو فروغ نہیں دے رہا کیونکہ اللہ ٹیررزم فروغ دے رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں مختلف آیات کے اندر اس چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل قرآن چیپٹر میں ٹو کی ورس نمبر دو سو سولہ کے اندر کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے خود تمہارے لیے ایک بہت بڑا ٹیرر تیار کر رکھا ہے گریٹسٹ ٹیرر اور قرآن چیپٹر نمبر تھری کی آیت نمبر ایک سو اکاون آٹھ کی بارہ آٹھ کی ساٹھ تینتیس کی چھبیس تینتیس کی ستائیس ففٹی نائن کی ٹو اینڈ ففٹی نائن کی تھرٹین میں اللہ کہتا ہے کہ مومنوں میں نے تمہارے تھرو ان کے دلوں میں ٹیرر ڈالنا ہے تو مسلمانوں کو کٹر پنتی کیوں نہ ہو جب کہ وہ ڈیلی اس صورت کا پرچار کم از کم ستارہ بار کرتے ہیں اگر وہ صرف فرض نمازیں پڑھیں سنتے بھی نہ پڑھیں اچھا لالا جی یہ سورہ فاتحہ کی جی۔ آپ نے جو اٹیچ کیا یہ کس سے اٹیچ کرنا ہے کو سر یہ دیکھیں آپ کے سامنے بالکل یہ دیکھیں آپ جس بھی اس کے اسکالرس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جو مغدوب ہیں وہ یہودی ہیں اور جو ظالین ہیں وہ نصارہ ہیں اور دیگر آیات و روایات اس پہ شاہد ہیں اور سرات مستقیم محروتی کل دو طرح کی ہوتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ this is very very standard کہ یہ ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر ہے کہ کرسچن یعنی کہ جس کو نصارہ بولا جاتا ہے قرآن کے مطابق وہ ظالین ہیں گمراہ ہیں انہوں نے عیسا کو مانتے ہیں لیکن عیسا کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا او ہو ہو بہت بڑا گناہ کر دیا اور یہود جو ہے وہ تو مخدوب ہے ان پہ اللہ کا کہر ہے یہودوں کے اوپر تو اللہ کا کہر ہے فل اسٹاپ ٹھیک ہے ریت آف اللہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں اس طریقے سے اور یہ تفصیلوں میں بھی میں جانے رہا میں سرسری لیول پہ بات کر رہا ہوں کوئی اچھا اسکالر آ جائے گا تو اس کے ساتھ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے بائی دا وے انٹ زیرو ایٹ زیرو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ٹوینٹی ڈالر کے ساتھ کہتے ہیں ہیلو میرے پیارے ex Muslim sir thank you so very much بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ مبین صاحب جڑ چکے ہیں مبین صاحب سواگت ہے آپ کا مسلمان ہے کہ چھوڑ دیا اسلام جی جی میں مسلمان ہوں پکے پکے جی جی الحمد للہ پکا مسلمان ارے ارے ارے بہترین بہترین بہترین تو سر یہ آپ نماز نماز پڑھتے ہیں جی جی میں پانچ وقت کا نماز ہوں الحمد للہ صرف فرض پڑھتے ہیں یا سنتے ہوئے نفل بھی پڑھتے ہیں نہیں فرض بھی اور سنتے ہیں بھی سنتے بھی یعنی کہ آپ دن میں کوئی اڑتالیس مرتبہ اس آیت کا ورد کرتے ہیں جی جی بالکل تو یہ اتنی کٹر پنتی قسم کی آیت اللہ نے کیوں رکھی ہوئی ہے جس کو آپ اتنی دفعہ کہتے ہیں اس میں کیا ایسا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کٹر ہے نہیں ہے کٹر جی جی آپ بتائیں نا کہ اس میں کیا ایسا ہے جو آپ کو غلط لگ رہا ہے آپ ہر یہودی کو اور ہر نسارا کو برا کہہ رہے ہیں بلینکٹ سٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب شاید آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے لگا میں نہیں نہیں مجھے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سے زیادہ ہوگی وہ بات نہیں ہاں نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہے تو آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں نا آپ کو نہیں ہے اس کا علم تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں نا آپ کو میں علم اب بتانے لگا ہوں کیا ہے اس کے بارے ہندو کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اسلام کو نہیں مانتا یار دس اسٹوپڈ اسلام کو مان لیا تو مسلمان ہو گئے بھائی یہودی اس لیے ہے کہ وہ اسلام سے انکاری ہے اسلام کو قبول کرے گا تو وہ اسلام میں کیوں قبول کرے گا پھر اس کیوں قبول ہاں کیوں کرے گا کہ اس یہ پوائنٹ یہ ہے آپ کا جی، کہ کیوں کرے گا دیکھیں اسلام نے اتنی مرتبہ ہمیں اس انسانوں سے محبت کرنے کا کہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اچھا، ہمیں بھائی بھائی کہا گیا مسلمانوں کو بہن بہن ہاں ہاں گیو می ا نمبر کتنی مرتبہ کہا کتنی مرتبہ کیا کہا ہے یہ انسانوں انسانوں سے سے پیار پیار کرنے کے ہاں اسلام کریں آپ جائیں گے نا جب تو اس ہمیں ایک دوسرے کو کیا کہا کہا گیا گیا ہے ہے کتنی مرتبہ میں یہ بتا بتا رہا رہا ہوں ہوں بھائی میری بات سنیں اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور عورتیں بھی اس کے بعد بھی اس کے آگے ایک اور جگہ پر بھی کالے گورے گورے پر گورے سر یہ سوال نہیں سن رہا ہوں سر یہ سوال نہیں سوال سوال کیا آپ نے کہا تھا دیکھو قرآن میں کتنی مرتبہ کہا گیا میں نے پوچھا سر کتنی مرتبہ گیو می دا نمبر ایک دو تین پانچ دس دیکھیے میں نے پڑھا ہے میں نے پڑھا ہوا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھا گیا ہے کتنی مرتبہ تقریباً دو مرتبہ آئی تھنک کہا گیا دو مرتبہ یاد ہے مجھے اس میں تمام انسانوں سے پیار کا کہا گیا ہے یا صرف مسلمانوں کو مسلمانوں سے پیار کا کہا گیا اوور کرنے سے میرا سوال ابھی تک آپ آپ کو سمجھ نہیں آیا اور نے جواب دینا کتنی کر کرنی جب تک میرا ختم نہیں ہوتا اگر آپ جو وہ بیچ میں سے انٹرپٹ کر دیں گے نا تو آپ کو میرا سوال نہیں پتا لگے گا اور سوال نہیں پتا لگے گا تو آپ جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے نا اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تکوا جو ہے وہ نان مسلموں کے درمیان بھی ہوتا صاحب آج ہم تکوا دیکھیں گے ہندوؤں کا ہاں، ہاں، کافروں کا تکوا یہودیوں کا تکوا سب تکوے دیکھیں گے سر تکوا دیکھیں گے تکوا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں وہ بھی ذرا یہ بتلا دیں گے مشکل سوال کر دیا جہاد بھی سیف ہوتا ہے نا یہ تقوی اور جہاد میں بہت فرق ہے آپ کو یہ سر آپ تقوی بتائیں سر آئے گانا گا رہا ہوں میں آج تو لیکن چلے جتنی دیر تک یہ تکوا ڈھونڈتے ہیں اتنی دیر تک کچھ سپر لیتے ہیں تاکہ جب یہ تکوا ڈھونڈ لیں گے تو ہم پڑھ لیں گے ہمارے پیارے بی ڈی بھائی نے ہمیں ٹو ہنڈریڈ روپیز کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کیا کہا ہے ساحل بھائی پڑھ لیں گے ذرا لگتا ہے ساحل بھائی آگے پیچھے ہوئے ساجد بھائی پڑھ لیں آپ بی ڈی بھائی فرما رہے ہیں چلنے میں ماہر بن جاؤں گا ورنہ سامنے والی کیا کہہ رہے محترم جی جی پڑھیے سر پڑھیے میں پڑھ رہا ہوں آواز آ رہی ہے نا جی اچھا، آ رہی ہے بی ڈی بھائی فرما رہے ہیں چلنے میں ماہر بن جاؤں گا ورنہ سامنے والی مومنہ کا شوہر بن جاؤں گا اچھی لائف چلے تو ٹھیک ورنہ تین طلاق تو بم لگا کر خود پھٹ جاؤں گا ارے ارے ارے ارے ارے بیڈی بھائی بم لگا کے نہ پھٹنا یار آپ کی مہربانی ہوگی ہم پہ عرض آپ کے تابے دار ایرم بھائی تو بالکل بم لگا کے نہیں پھٹنا بھائی بھائی آگے پڑھتے ہیں ہمارے پنینی بھائی ایک دفعہ پھر آئے ہیں قرآن سینتیس shows how desperate is to control others by taking supports of others prophets عبادت means slavery so how much more clarity do we need to see this thank you so very much sir panini bhai aap bilkul pahunch gaye hain kareeb kareeb amit bhai ne canada se 279 ka super sticker diya thank you sir raghav ji raghav ji bolte hain اور ہمارے بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسٹریم ہی چھوڑ کے چلے گئے great jobs for knowing about importance about Dehlavi history please watch Jai Sai Deep none before Muhammad جہاد جسٹیفیکیشن نہیں ہے سر محمد نے ہی جہاد اسٹارٹ کرایا ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں سر اور اس سے پہلے ہمارے پاس ہیں جہنمی کافر بھائی پوجا ہی کام ہے اور کام ہی پوجا ہے واہ ساحل بھائی کا کام ہی پوجا ہے اور پوجا ہی کام ہے واہ رے واہ کیا بات ہے سر آپ کی سنا اگستین کہتی ہیں Iram and and the may God protect you you in Jesus name amen thank so very much Sana ji ہمارے ساتھ ہیں فوسٹر کنگ وہ کہتے ہیں ارم بھائی really impressed with your knowledge about Islam Sahil بھائی lots of love and blessing from Mumbai ہمارے سے ممبئی کے ممبئی سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ اور thank you so very much Foster King ji اور ہمارے پاس ہیں ایک ٹٹی تین رنگ سبحان اللہ یہ ٹٹی کو بڑا دیکھتے ہیں اور اس کے رنگوں کو بہت دیکھتے ہیں ارم بھائی نوٹیفکیشن نہیں آتی میرے نام نیم میں بہت یار کیا لکھا ہے سچ بھائی میرے نیم میں بہت کیا ہے بتاتا ہے سمجھ والا سمجھ لے گا جائے گا اصلی لونڈا آیا میرے نام پر ہنسنے والے کا منہ کالا ارے میں تو ہنس رہے بھائی میں تو ہنسے گا ہنسے گا اچھا جی Shiva Singh ji Quran movies are made by naughty America okay sir اور آشیش نوویدک ٹریولر کہتے ہیں ایڈم جی سے بات کرنے کی اتنی کیریوسٹی ہے کہ نان مسلم بھی زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو کبھی میں تو کئی بار بلاک ہو چکا ہوں ساحل بھائی تھینک یو بہت بہت شکریہ جناب آپ کا اتنی دفعہ بلاک نہ ہوا کریں آپ کی مہربانی ہوگی ارضے آپ کے تابے دار گیگی آر جی نے ایک دفعہ پھر نائن کا سپر اسٹیکر دیا ہے آسٹریلین ڈالر میں thank you so very much بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ نیتاش جی ہیں انہوں نے سپر دیا روپیز کا thank you so very much ان جی نے انٹی ڈالر دیتے ہوئے بول تھا ہیلو میرے پیارے ایکس مسلم یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور یہ ہمارے پاس نتیش بھائی دوبارہ سے کہتے ہیں بھائی لوگ trying to connect from last eight months all you brother just me prominent books name of hadith apart from Bukhari and Muslim sir کتب سننا ڈاٹ کام میں جائیں آپ کے پاس ساری مل جائیں گی سننا ڈاٹ کام میں آپ کو ساری مل جائیں گی بڑی بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے اللہ یہ تو نے کیا کیا پہلے پہلے پیدا اس کے ساتھ کیا لیکن نیچے آتی ہی کاٹ دیا ارے سارا نہیں کاٹا صرف ہلکی سی جلی کاٹی بھائی پاجامہ تو اونچا کر کے گدا ہونے سے بچا لیا لیکن لوگوں کو کٹوا کہنے کے حق ڈال دیا ہی اللہ کیا کروں رے کیا کروں رے کیا کروں رے اوکے جی ہاں ہاں ہاں ہاں ہمارے ساتھ یہ راہتور صاحب جو راہتور صاحب آپ مسلمان ہیں اور راہتور صاحب چھوڑ کے چلے گئے منیب عارف جی آپ نے ڈھونڈ لیا اپنا تقیہ سوری تقوا بڑے ملتے جلتے لفظ ہیں تقوا اور تقیہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ ایک ہاں، منٹ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں ارے جی، جی، یار جس سکالر سے پوچھ رہے ہیں اسی کو لیں نہیں نہیں سکالر سے نہیں پوچھتا میں اچھا۔ خود پڑھتا ہوں گوگل سرچ کر رہے ہیں اوکے گوگل سرچ ہاں جی گوگل ہاں سرچ جی، کریں گوگل سرچ کریں جی آپ گوگل سرچ کریں گوگل پروفٹ سے پوچھیں گوگل پروفٹ آپ کو بتائے گا تی والے مولانا جی آسٹریلین فائیو ڈالر کے ساتھ آتے ہیں ارم بھائی اس دن کے ایک مومن آپ کو چولا امپائر کے اٹیک پر پھنسا رہا تھا بھائی جان چولا امپائر کا اٹیک کرنے تو بھائی ہمیں کیا ٹینشن تھی ہم نے تو کہا تھا کر دیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں ہسٹری بتا سکتا ہوں ود ریفرنس بولتی بند ہو جائے گی سن کر مومنوں کی ارے بھائی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے اگر چولا امپائر کے اٹیک لیٹ سے ہوا اور جس طرح مومن کہہ رہا ہے اسی طرح ہوا تو بھائی پھر محمد نے ایکزیکٹلی وہی کیا جو چولا امپائر والوں نے کیا اگر وہ برے ہیں تو محمد اس سے زیادہ بڑا برا اسی بات پہ وہ بھاگا تھا نا پھر اوکے جی نتیش صاحب کہتے ہیں not getting chance even in کافی sir I am so sorry sir آپ ڈسکاؤنٹ پہ جڑ جائیں اور ہندی نیم آتے ہیں کہتے ہیں ارم بھائی ہم حاضر ہیں سر بہت بہت دھنیہ واد یہ ہندی نیم کوئی پڑے گا یار کیا ہے ان کا ہندی میں اصل نام اوکے ساجد بھائی بھی غائب ہو گئے ہیں انٹرنیٹ ساجد بھائی کا گم ہو گیا مومنو والا انٹرنیٹ ہو گیا ان کا ہنڈریڈ پرسینٹ اور اوپن مائنڈ کہتے ہیں جی thank you so very much انہوں نے سپر اسٹیکر دیا اینڈ ہمارے پاس ہیں شیار البریا جی کہتے ہیں ٹٹی اور رسیدہ ان کا یوزر نیم ٹٹی اور رسیدہ یار اکثر آتے رہتے ہیں لیکن اور لوگوں نے بھی بتا دیا کرپٹو فیملی نے بھی تھینک یو ساحل بھائی یہودی اور نثارا کا تکوا ایک اور مکر الحمد للہ الحمد للہ کوئی بات نہیں سر ڈھونڈ کے لانے دیں ڈھونڈ کے لانے دیں سر انہیں ڈھونڈ کے لانے دیں انہوں نے بولا ہے تو وہی بتائیں گے اچھا جی نیوٹرل ویوز آپ آتے ہیں ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ یہ مومن ہے کہ نہیں نیوٹرل ویو ہی آپ مومن ہے کہ نہیں نہیں سر میں مومن نہیں ہوں okay okay sir thank you جی آگے چلتے ہیں سر ہمارے ساتھ ہم اگلا اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں یہ ہم نے رکھ دیا تھا مسلمان ستارہ بار اس ٹائپ کی بونگیاں مارتے ہیں اچھا اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے چھوڑیں جب ہم تقوا کو دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد اللہ جوز اور کرسچنس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں دیکھیے گا قرآن نمبر نمبر کی آیت بولتی ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دلی دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو بیسیکلی یہود و نصارہ کو دوستی نہیں رکھنی قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے 551 کے اندر لیکن کیا صرف یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں رکھنی اللہ کی باتیں جو ہیں وہ کئی باتیں دو تین لیول کے اوپر جا کے کرتا ہے حذیفہ صاحب آپ سٹریم میں جڑ گئے اگر آپ کے اندر دو ٹکے کی ہمت ہے تو اور آ کے ہمارے اس ریفرنس کو غلط ثابت کریں یہود و نظارہ اب دشمن ہو چکے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے قرآن نمبر نمبر کی آیت 144 کہتی ہے اے اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو کو اپنا دوست مسلمانوں چھوڑ کر تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ سے ایک حجت دے رہے ہو اس کی اگر تفسیروں کے اندر جائیں تو اللہ کہتا ہے تفسیروں کے اندر جائیں تو اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی تم اگر کافروں کو دوست بنا رہے تم جہنمی ہو فل اسٹاف لیکن ہمارے پاس انڈیا کے اندر یہی لوگ یہی مسلمان کتنے بڑے ہپوکریٹ ہو سکتے ہیں ایک طرف ستارہ بار ایک آیت پڑھتے ہیں دوسری طرف ہندوؤں کو اپنا بھائی دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے دوست بھائی ہیں this is the utmost stupidity in the history of utmost اس سے بڑی اسٹوپڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی اسلام کے اندر لیکن اللہ ایک اور دفعہ اسی بات کو رپیٹ کرتا ہے قرآن کے اندر قرآن کے باہر نہیں قرآن کے اندر اور اب کیا وہ کلیئر کر رہا ہے وہ اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ جرنلائز بریکٹ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کیوں کیوں بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ چوز نسارا کافر مشرق سب اکٹھے کیا کہتا ہے اللہ اہل ایمان نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر اور جو کوئی بھی حرکت کرے گا جو کوئی بھی کافروں کو اپنا دوست بنائے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا یعنی وہ مسلمان نہیں رہے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا اب کیا وہ ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہو اللہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اپنے آپ سے اللہ کی طرف لوٹ جائیں مسلمان اگر کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کے مسلمانوں کو چھوڑ کے یعنی کہ اگر آپ کے علاقے میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں لیکن آپ مسلمانوں سے دوستی کرنے کی بجائے کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں you are non Muslim now you are you left Islam تم نے اسلام چھوڑ دیا اسلام تم نے اب چھوڑ دیا ہے تم اسلام سے باہر نکل چکے ہو یہ کافروں کے ساتھ آپ دوستی کب کر سکتے ہو صرف اس وقت جب آپ تقیا کر رہے ہو قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 28 تقیہ کی آیت ہے اس کو تقیہ کی آیت بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کس ڈسپٹو طریقے سے کافروں سے دوستی کر سکتے ہیں کس ڈسپٹو طریقے سے آپ کافروں سے دوستی کر سکتے ہیں صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کو ڈر ہو کہ اگر میں کافروں کو دوست نہیں بناؤں گا وہ میرے ساتھ مجھے قتل کر سکتے ہیں مجھے مار سکتے ہیں میرے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں دس از دا اونلی ریزن جس کی بیس پہ آپ کافروں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے اور کوئی تیسری بات نہیں ہے تو کافروں کی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے اس چیز کے اندر جرنلائز کر دیا فنی تو کر دیا اب اگر دیکھیں جب یہ ساری آیتیں آئیں یہ قرآن چیپٹر نمبر تھری ہے جو کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ کے پاس سورہ بکرا اور پھر یہ چیپٹر نمبر تھری آیا جو کہ سورہ بکرا کے فوراً بعد آیا تھا اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں یہاں سے ہم اب اب ہم اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں قرآن کی ریولیشن کے مطابق نائنٹی فائیو سورہ پچانوے نائنٹی ففتھ سورا جو ریولیشن کے مطابق ہے جو کہ کرنٹ قرآن میں 47 سیون سورہ ہے ہم اس کے اندر جائیں گے بھی لیکن اس میں جانے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ ایٹی یار قرآن ایک سنزرہ مجھے ویریفائی کر لیں دے کہ چپٹر نمبر 2 جو ہے وہ 85 تھا یا کون سا تھا چپٹر نمبر 2 جو ہے وہ 87 ہے نوٹ 85 فیفتھ چپٹر نمبر 2 جو ہے قرآن کا وہ 87 سیون چپٹر ہے بائی ریولیشن ریولیشن کے مطابق 87 سیون چپٹر ہے قرآن چپٹر نمبر سورہ بکرا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ 88th چیپٹر ہے بائی ریولیشن چیپٹر نمبر 3 جو ہے 89th اس کے اندر آپ کو یہ مل گیا اب آپ آتے ہیں سیدھا چیپٹر نمبر 47 کے جو کہ 95th چیپٹر ہے بائی ریولیشن یہاں پہ اللہ آپ کیا کہہ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں بدر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اہد ہو چکی ہے تقریباً آپ تھوڑے سے پاور میں آ چکے ہیں آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں چیزیں چینج ہونے لگی ہیں چیزیں چینج کیا ہونے لگی ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس بلینکٹ اسٹیٹمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اسلام کا ایسنس سمجھ آئے گا اور یہ ایسنس اور یہ جو بلینکٹ اسٹیٹمنٹس ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ کے تفصیل رائٹرس کہتے ہیں ان کو blanket statements so you need to understand کہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کس طریقے سے بن رہی ہیں اور کس طریقے سے پیدا ہو رہی ہیں یہ ہوا میں سے نہیں آتی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ڈو ناٹ گو فار سلم اب آپ سلم کی طرف مت جائیں ٹھیک ہے اب سلم کے بیسک معنی لوگ کہتے ہیں جی پیس اگر آپ فی الحال اس کو بھی لے لیں ٹھیک ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب تم نے پیس پیس نہیں کرنا جب تم غالب آ گئے ہو جب تم اوپر آ گئے ہو جب تمہارے پاس لوگ زیادہ آ گئے اچھا، چھوٹی سی اختلاف پائی جاتی ہے اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کے نسخ ہے یعنی کہ اس آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کو نسخ کیا ٹھیک ہے اچھا اور کچھ کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں مانتے لیکن میں بھی آپ کو دونوں دونوں باتیں بتا دیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کو نس کیا ہے جو کہتا ہے کہ اے نبی یعنی نبی سے بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ صلح کریں تو تو بھی صلح کر لے اگر وہ صلح کرے تو تو بھی صلح کر لے اب سورہ انفال کے ٹائم کے اوپر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی لہٰذا اس آیت نے اب اس کو نس کر دیا اس کو منسوخ کر دیا ہے کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم ڈھیلے مت پڑو اور سلامتی کی دعوت مت دو جب تم لوگ غالب ہوگے ٹھیک ہے ہے لیکن دوسرا دوسرا ایک ایک اور اور کول کول بھی بھی ہے کہ یہ دونوں آیتیں دو مختلف ٹائموں کے حساب سے نازل ہوئی ہوئی دونوں آیتیں دو مختلف ٹائموں کے حساب سے نازل ہوئی ہیں لہٰذا سورہ انفال کی آیت نمبر 61 بھی نسخ نہیں ہوئی ہوئی ہے وہ بھی نسخ نہیں ہوئی ہوئی ہے وہ بھی ابروگیٹ نہیں ہوئی ہوئی ہے بلکہ رادر وہ اس ٹائم کے لیے محکم تھی تو لہٰذا دنیا میں جب جب آپ کمزور ہوگے تو آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کے اوپر جاؤ گے اور جب جب آپ طاقت میں آؤ گے تو آپ چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 میں جاؤ گے میں آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 61 بتا دیتا ہوں کیا ہے 8 8 کی 61 ہے یہ دیکھیں کی 61 ہے یہ آپ آگے ایٹ کی سکسٹی ون میں یہ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے قرآن کے اندر چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر سکسٹی ون کے اندر چیپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ ایٹی ایٹ چیپٹر ہے بائی ریولیشن ٹھیک ہے eighty eight chapter by revelation اے نبی اگر وہ اپنا بازو چکائیں امن کے لیے تو آپ بھی چک جائیں اور اسی لیے اللہ پر توکل کیجئے وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے سو so, قرآن میں ایک اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن کو جب تک آپ ریولیشن آرڈر کے مطابق نہیں پڑھتے آپ کو اس جرنلائز اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں لگتا مسلمان آپ کو یہ والی آیتیں دے دیں گے دیکھو اگر مشرقین آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں صلح کرنا چاہیں تو مسلمانوں نے صلح کرنا ہے معاہدہ کرنا ہے لیکن وہ یہ والی آیت دے دیں گے وہ آپ کو 47 کی 35 نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ دیز لائک دیز یہ دونوں آیتیں یا تو کنٹراڈکٹری ہیں آپ اسے کنٹراڈکٹری آیتیں کہہ لو جیسا کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ انفال کی 61 جو ہے ایبروگیٹ کر دی ہے محکم مسلمان کمزور ہے اس وقت سلا کریں جس وقت کمزور نہیں ہے اس وقت لڑائی کریں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو جب تک آپ ریولیشن آرڈر کے مطابق نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کس طریقے سے آپ کو جی جی آدم بھائی سب آپ کو دوں گا چاہتے ہیں جی سر بتائیے سر کیا کہہ رہے ہیں میرا سوال تھا کہ جہنم کہاں پر ہے سر مجھے نہیں پتا سر سر اس میں جو ہینم ویلی اسرائیل میں وہی کی جہنم ہے سر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ کو پتا جہنم کیا ہے سر میں اس وقت یہاں پہ بات کر رہا ہوں اس ٹاپک پہ بات کریں سر جہاد کے اوپر او آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں نہیں ہم آپ مسلمان نہیں عالم صاحب نہیں نہیں تو یار پھر آپ سٹریم میں کیوں جڑے ہیں آپ کیا بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جہاد پہ جہاد میں تو اتنا پتہ نہیں ہے مجھے جب میں وہاں پہ نان مومن سٹریم کرتا ہوں آپ لوگ وہاں آ کے کیوں نہیں باتیں کرتے اس قسم کی وہاں پہ کیوں آپ کو پتہ نہیں ہمیں اتنا تو ہمیں پتہ نہیں یار کم آن مین راگو بھائی راگو صاحب انمیوٹ کرے ذرا راگو گپتا جی ان کو تین یا چار دفعہ میں نے کیا ہاں اسی لیے میں نے لیا ابھی ان کو کہ کیا مطلب کان میں چونی ہے کیا پرابلم ہے یار اتنا بولنے کے بعد بھی کیوں ایسا کرتے ہو آپ لوگ اچھا آدم بھائی میں بول سکتا ہوں ہاں مبین بھائی آپ بولیے آپ اپنی بات رکھیے آپ تکوا کے اوپر کچھ دلیل دینے والے تھے جی جی وہ سورہ البقرہ نکالیں آپ سورہ البقرہ کی جو ہے chapter number two verse number forty and forty seven نکالیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے اوکے جی چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 42 47 جی سر پڑھیے 40 اینڈ 47 سر ہم بیچ میں سکپ نہیں نہ کریں گے جمپے نہیں لگائیں گے ساری پڑھ لیں گے جی،, جی جی پڑھیں سر جی اس میں لکھا ہوا ہے O children's of Israel remember my favour which I have bestowed upon you and fulfil my covenant upon you that I will fulfil your covenant for me and be afraid of only me یہ آپ نے کہا کہ جو یہودیوں کی بات کر رہے ہیں وہ اسرائیلی قوم ہے یہودی ٹھیک ہے بنی اسرائیل یہ یہودی ہیں بنی اسرائیل ہاں ہاں یہودی تھے بنی اسرائیل سارے یہودی ہوتے ہیں یہودی ہیں بالکل بنی اسرائیل سب یہودی ہیں بنی اسرائیل سب کے سب یہودی ہیں یہ آپ کس نے جی، بتایا جی۔, جی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پہلے بھی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر آگے چلیں چلیں اسی طرح جی، لے لیں آپ بنی اسرائیل یہودی ہی تھے جی جی آگے چلیں سر آگے چلیں اور ایمان لاؤ اس کتاب پر ہاں اور یہ یہودیوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اس کتاب پر ایمان لاؤ اور آپ لوگ جو انہی میں سے آنے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہی میں سے آنے تھے جی، ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر ہاں ان کی جو نافرمانیوں کی وجہ سے آگے ہلو ہلو ریلیکس کر چل ریلیکس جی۔ تقوی پہ بات ہو رہی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا یہ ہوا وہ ہوا آئی ڈونٹ بلڈی کیئر تقوی کی اچھا، مجھے بتائیں مجھے بتائیں آپ نے بتانا یہ تھا کہ تقوی جو ہے نون مسلموں کا بھی ہوتا ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا یہاں پہ اللہ تب تقوی کا ورڈ یوز کر رہا ہے کیا تقوی کا ورڈ یوز کر رہا ہے تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو مطلب ہوتا ہے تو یہ کیونکہ ایمان ہونے کے بعد ہاں نہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی نہیں یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لائیں اور پھر ہی تکوا کریں گے نا اور صرف میرا تقوا اختیار کرو یہ ایمان لانے کے بعد کریں گے نا اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ دوسروں کے ساتھ محبت تقوی کی بات کریں اب میری بھی بات سن لو اب میری بھی بات سن لیں ایمان سے پہلے تو نہیں ہے نا تقوی کرنے دیں میری میں اسی پر بات کرنے لگا ہوں پر ایک ایمان سے پہلے ہے تقوی اسی کی بات کرنے لگا ہوں میں آپ کو اس کی ورس بھی دوں گا ویٹ کریں یہ کہا گیا ہے نا تقوی کی ایمان سے پہلے ہے تقوی یا ایمان کے بعد ہے تقوی یہ کیا یہ کوشچن ہی نہیں آپ کو بن رہا یہ تو ان کو ہدایت دی یہ تو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے آیت کے کہہ رہی پڑھو ہاں ہدایت دی جا رہی ہے ان کو اور اس کے بعد اب سورہ الاسرا ورس نمبر 17 نکالیں نہیں لگانا آرٹیکلز تم نے ہاں، پڑھے ہیں میں تمہارا ڈیڈی ہوں میں نے وہاں سے زیادہ تر آرٹیکل پڑھے ہیں ہاں، یہاں پہ آیت میں آیت میں مجھے پتہ ہے تم جو آرٹیکل پڑھ رہے ہو اس نے آیت کی سکپ کی ہوئی ہے تب ہی میں نے رکھی ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 40 ابھی تم 42 پہ گئے ہیں آپ نے 47 تک نہیں پڑھنی تھی سورہ اسرا کیسے پہنچ گئے یہ ایمان لانے کے بعد اس میں کہیں بھی کہیں ذکر ہے نہیں کرتے ہوئے تو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے ان کو ہدایت ہے کہ کفر نہ کرو کفر کرنے والے کوئی بھی بندہ یہ پڑھ سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی جو جی۔ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اور اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک ان کی اب بات یہ قرآن پاک نے کس کتاب کی تصدیق کی ہے جو یہودیوں کے پاس کتاب ہے اس کی رائٹ ہاں یہ پہلے یہ اب اللہ کہہ رہا میرا تقوا کرو اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ اور میرا تقوا کرو رائٹ جب ایمان لے کے آ جائیں گے بھائی تو یہ پاس مبین ہاں۔ مبین بھائی مبین بھائی مبین بھائی میرے بھائی آپ نے کہا آپ قرآن کو پڑھتے ہو آپ غور و فکر کرتے ہو آپ پانچ ٹائم کے نمازی ہو جی، جی، یار ایسی باتیں آپ کے منہ سے تو کم سے کم جچتی نہیں ہے ایک انسان ایک یہودی جب ایمان لے کے آ جائے گا تو کیا وہ یہودی رہے گا کہ صرف اس سوال کا جواب دے دو آپ یہ وہ مسلمان ہو جائے گا بے شک وہ مسلمان وہ پہلے بھی مسلمان تھے یہودیوں کو پہلے بنی اسرائیل پہلے مسلمان تھے ٹھیک ہے یہ بعد میں اللہ میرا سوال اختیار کیا پھر ان کو ہدایت دی گئی جی، جی۔ مبین بھائی مبین بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک یہودی یا ایک عیسائی جب ایمان لے آئے گا تو جی، کیا آپ اس کو یہودی بولو گے نہیں بھائی وہ مسلمان ہو جائے گا نا ختم نہ پھر آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نان مسلم کے لیے بھی تقوی کی باتیں کی گئی ہے یہ تو یہی پہ ڈسٹروائے ہو گیا جی میں اسی لیے دوسری کی ورس دے رہا تھا آپ کو تو اس سے تو آپ کا مدعا ثابت نہیں ہو رہا ہے ایڈم یہ آیت سے مدعا ثابت نہیں ہو رہا ہے دوسری آیت جو بول رہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آیت سے مدعا ثابت نہیں کلیئر ہو گئے سر آپ اس بات پہ اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہے اس میں تو صرف ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کہاں پہ بلیف کی بات ہو رہی نا بھائی ایمان لاؤ ہاں۔ ایمان لاؤ بالکل ان کو ہدایت دی جا رہی ہے نا شرط ایمان کی آگ نہیں نا میرے بھائی یہ تو نہیں کہا گیا کہ اب یہودیوں کو قتل کر دو یہاں پہ قتل کی نہیں یہاں پہ تم نے تقوی کی بات کی ہے ہاں، ہاں، تقوی کی بات کی ہے تقوی کی بھی بات ہو رہی ہے قتل کے لیے میں آپ کو ڈیفرنٹ آیتیں دوں گا اس کی ٹینشن نہیں ابھی ہم تقوی پہ بات کریں تقوی تک مجھے لے کے آئیں میں اس کو بھی دیکھوں گا کوئی بات نہیں میں دکھاؤں گا آپ کو بھی ضرورت نہیں تقوی دکھا لینا ہاں، اور کدھر جانا ہے اور کدھر جانا ہے ہاں یہ تقوی کی ہی بات کر رہا ہوں یہ تقوی اور کدھر جانا انہوں نے واضح کہا کہ تقوی اختیار کریں یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب کدھر یار سائلی ابھی تک وہی بیٹھا ہوا یہودیوں کو کہہ رہے ہیں یہ کن کو کہہ رہے ہیں بھائی اور ایمان لاؤ جو ایمان لے آئیں گے کون ایمان لائے گا یہودی یہودی نہیں لائیں گے کہ کوئی اور ہیں اگر وہ پہلے مسلمان ہے تو وہ پھر ایمان کیوں لائے گا وہ پاگل ہے ایگزیکٹلی ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تقوی ہاں۔ جو ہے وہ ایمان کے بعد آتا ہے ورنہ ہاں۔ آپ مجھے بتاؤ مبین بھائی مبین ہاں۔ مبین بھائی بھائی ایک سوال غور و فکر کو میرے خیال سے کچھ آپ کو غلطی ہوئی ہے کیا تکوا جو ہے تکوا تکوا کہتے کسے تکوا اللہ کے ڈر کو کہتے ہاں،, ہاں بالکل ٹھیک ہے جب ایک انسان مسلمان ہے ہی نہیں تو اللہ سے ڈرے گا کیوں ڈرے گا کیوں نہ اسی لیے تو ہدایت ہے یہ تکوا کس کو کہا جا رہا ہے اسی لیے تو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے اور صرف میرا تقوا اختیار کرو کیوں کہا جا رہا ہے ہاں، ہاں، ایمان کے بعد حاصل کرے گا جب ایمان لے کے آ جائے گا تو وہ مسلمان ہو جی، جی۔ جائے گا مسلمانوں کے ہاں۔ لیے تکوا ہے تکوا سوال ہی نہیں اٹھتا چونکہ وہ مانتا ہی نہیں اللہ کو وہ تو جھوٹا خدا مانتا اللہ کو بالکل خدا جھوٹا مانتا تو پھر کیا مدعا جی۔ رکھتے ہو یار کچھ سوچ سمجھ کے رکھا کرو آپ نے آیت نکالی میں تو آپ کو اوپر والی دکھا رہا تھا یار بھائی تیری مہربانی جا کے پڑھائی کر اپنے اسکالر کو بھیج جو بتا سکے کہ تقوا جو ہے نا مسلمانوں کے علاوہ کسی نان مسلم میں ہوتا ہے تجھے ہم کا نہیں پتا you are wasting my time no no not waste you are bloody یہ تقوا کب بن رہا ہے جب تم مسلمان ہو گئے ہو ہاں ہاں تقوا مسلمان ہو گئے بات ختم کس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے آئیں آگے آئیں نا 47 47 پہ اوکے 47 پہ نماز قائم کرو اور زکات دو اور جھکو نماز میں اب مسلمان ہیں آپ لوگ پورے نیکی کا حکم کرو کتاب کی تلاوت کرو فورٹی فائیو اور حاصل کرو صبر نماز سے بہت اچھی چیز ہے آج میں بھاری نہیں ہے اور جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اب فورٹی سیون آئی یا بنی اسرائیل اے یقوب لاتھ ہیں بنی اسرائیل اوکے جی اب یقوب بنا دیا یا بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پہ کیے اس میں تم کو بڑی بڑی دی گئی ہے تمام عالم پہ جی سر ٹھیک ہے نا اس میں کیا لکھا کیا ٹھیک ہے نا کیا ٹھیک ہے نا یہی یہی کہ ان کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے یاد کرو احسانات وہ پہلے صحیح تھے ہاں ارے بھائی یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے مسلمان کیا یار تمہارا دماغ خراب ہے اس کے بعد ان کو وہ منہ پھیر گئے آپ کو یہی تو علم نہیں ہے اسی چیز کی تو آپ کو نہیں سینس ساحل میرے پاس تو ٹیمپرمنٹ نہیں ہے سے بات کرنے کا تو نے کرنی <laughs> نہیں اچھا میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں ان کو تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نان مسلم ہے وہ اس کے لیے بھی تقوی کی بات ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے ایک ایک ایک کمپنی ہے اور کمپنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کمپنی جوائن کرتے ہو تو آپ نے روز صبح اپنے مینیجر کو ایک ای میل لکھنا ہے ٹھیک ہے مبین بھائی یہ بتاؤ جس نے کمپنی جوائن ہی نہیں کی ہے کیا وہ ای میل بھیجے گا مینیجر کو اپنے نہیں وہ بالکل نہیں بھیجے گا ایکزیکٹلی جب تک آپ کمپنی جوائن نہیں کرو گے آپ کے لیے ای میل بھیجنا ہے ہی نہیں جب تک آپ ایمان قبول نہیں کرتے آپ کے لیے تکوا ہے ہی نہیں آئی ہوپ کہ کم سے کم ابھی آپ کو سمجھ میں آئے بالکل نہیں ہاں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ آگے جی، آگے بڑھو ٹھیک ہے یہ آپ نے کہا کہ بھائی غیر مسلموں کے لیے تکوا نہیں ہے اور بالکل میں کہتا ہوں کہ ان کو تقوی کی ہدایت اسی طریقے سے دی گئی ہے کہ آپ آئیں اسلام کو جوائن کریں آپ کو ہاں، وہی کہہ رہے ہیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ ہاں۔ پہلے اسلام قبول کرو پھر تقوی کی بات آئے گی ورنہ تقوا نہیں ہے نا تقوا تو اللہ کا ڈر ہے نا یار جب اسلام قبول ہی نہیں کیا بندے نے ہندو ہے عیسائی ہے یہودی ہے وہ کیوں تقوا کرے گا یار اس کو اللہ کا ڈر کیوں رہے گا جب وہ اللہ کو جھوٹا خدا مانتا ہے یار تھوڑا تو دماغ لگاؤ میرے بھائی ہاں نہیں ٹھیک ہے نا بالکل یہ ہو گیا ورس ٹھیک ہے میں اس چیز ہاں، یہ مدعا آپ کا ختم ہو گیا آپ نے کہا ہے کہ غیر مسلموں کا بات ہاں، کرنا ہے دوسرے پہ آئیں ہاں جی چلیں یار ساحل تو کتنا اچھا ہے یار تھینک یو یار <laughs> پتہ نہیں کس طریقے سے تو بولتا ہے پتھر کے اندر بھی دماغ ڈال دیتا ہے چلو ٹھیک ہے جی سر دوسرا <laughs> مدعا دیں سر آپ نے کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ جو دوسرا مدعا دیں غیر مسلموں کو جو ابھی ارے یار کہیں بھی اس طرح نہیں ہے اوکے اوکے دوست بنا سکتے ہیں کسی ہندو مسلم کو کس کو کسی ہندو کو دوست بنا سکتے ہو عیسائی کو سکھ کو دوست بنا سکتے ہو نہیں میرا نہیں خیال کہ ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتے پھر کیا بکواس ہے ابھی جو تو اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کریں ان کو مار نہیں دیں یا دوست نہ بنا لیں دونوں چیزیں الگ ہیں مارنا دوست بنانا اور ان کے ساتھ صرف ایز اے نارمل سلوک کرنا جیسے ہم عام کیسا نارمل سلوک کرنا جیسے ہم رہتے ہیں اس دنیا میں کس طرح نارمل سلوک آپ کیسے کرتے ہیں کسی کسی کیسے کرتے ہیں کوئی مسلمان آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ کے سامنے اچھا۔ کوئی مسلمان آ گیا کیا کرو گے کیا مار دو گے یا پھر کیا سلام مسلمان کر اس کو سلام کریں گے کیا کریں گے بھائی اس کے ساتھ چلیں گے جس طرح ہم عام لائف گزارتے ہیں جس طرح وہ اچھا۔ بھی چل رہا ہے ہمیں اقلیتیں نہیں ہوتی اقلیت نہیں مطلب ہم بھائی میرے بھائی اقلیتوں کے بارے میں کہا مبین بھائی مبین جی۔ بھائی میری بات سنو ایررسپیکٹیو اف فیتھ اگر میں ایگنوسٹک ہوں اس کے باوجود میں ایک ہندو کو بھی دوست بناتا ہوں مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں میں ایک جی۔ مسلمان کو بھی دوست بناتا ہوں میں عیسائی کو بھی دوست بناتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں تم لوگوں جی۔ کا پرابلم تمہارا ان دا سینس تمہارے اسلام کا یہ پرابلم ہے تمہارے رسول کا یہ پرابلم ہے کہ وہ جی۔ باقی لوگوں سے دوستی بنانے کے لیے منع کرتا ہے یہ پرابلم ہے ہم منا سکتے ہیں ہم انسانیت کے علم بردار ہے بھائی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو بھی دوست بنانے کے لیے ہمیں بھی انسانیت کا ہی درس ہے ہم بھی ان کو اپنے جب آپ دوست بنا سکتے ہو تو آپ کیا انسانیت کی بات کرتے ہو دوستی سے ہمیں منع کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دینے کے اہل ہیں مبین بھائی رک جاؤ آپ نے اپنی بات رکھ دی thank you so much guys he is very honest اور یہ ان کی آنےسٹی جو ہے وہ اس وجہ سے ان کی جو یہ سوچ ہے وہ اسلام دے رہا ہے کہ یہ غیر مسلمانوں پہ کبھی بھروسہ ہی نہیں کر سکتے یہ لوگ کیونکہ ان کا اللہ ان کے رسول ان کو سکھا رہے ہیں کہ غیر مسلم کبھی بھی دھوکہ دے سکتے آپ کو exactly. یہ ٹیچنگ ہے اور یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیں برتاؤ کریں کہ وہ برا مان جائیں ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے چلیں گے ہم ہر چیز پہ چلیں گے لیکن یہ دوستی جو ہے نا بالکل اس طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دھوکا دے سکتا ہے ہمیں دھوکا دینے سے مراد یہ کہ وہ کسی ہمیں جس کو تم دھوکے بات سمجھ رہے ہو کیا وہ تمہارے سے اچھی توقع رکھے گا اگر نہیں بالکل بھی نہیں اگر ہم اس کو بعد سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کی نگاہ سے ہم بھی اس کو شک کی نگاہ سے ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے کسی بھی وقت کیونکہ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے نا تو بھائی وہ اتنی اوپن چیز کو ایکسیپٹ کرے اسلام ہر چیز کو اوپن کر رہا ہے تو پھر بھی اسلام کو بہت مست اوپن کیے بہت شکریہ ہاں دیکھ لیں میں نے اسی وجہ سے یہ دکھایا ہے اسی وجہ سے آپ لوگ بدنام ہیں کرتے اس کی وجہ کوئی ہے نا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے اسیپٹ نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ ہے وہ وجہ نہیں مجھے سمجھ لگتی وہ وجہ مجھے بتائیں اچھا ایک سیکنڈ اب سیلوی دو منٹ دیجئے گا آپ اسی بات کیجئے گا میں اگلا اگلا ٹاپک آپ کو دینے لگا ہوں انہوں نے ہاں۔ کہا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھا برتاؤ کرنا ہے ان کی جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں وہ اس چیز سے انکاری ہیں کہتی ہیں messenger of Allah said do not precede the Jews and the Christians with سلام آپ نے جوز اور کرسچن کو سلامتی نہیں بھیجنی پہل نہیں کرنی sorry let me rephrase my translation آپ نے جوز اور کرسچن کو سلامتی بھیجنے میں پہل نہیں کرنی اور مختلف اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ جب وہ آپ کو کہ السلام علیکم تو آپ نے صرف وعلیکم کرنا ہے وعلیکم السلام نہیں کرنا لیکن نہیں آؤ اس پہ نہیں جاتے ہم ابھی اس پہ رہتے ہیں آپ نے سلام دینے میں پہل نہیں کرنی and if one of you meets them in the path اگر کوئی رست, کوئی ملے رستے میں کسی جو یا کرسچن کو تو پٹ ہم ٹو دا نیرو پاتھ تو اس کو اس کے گلی کے نچلے کونے میں ڈال دو کونے میں ڈال دو سر یہ آپ کہہ رہے کہ ہم نے برابری کا سلوک کرنا سر کون سی برابری ہے سر سمجھائیں گے سہل بھائی آپ بات کریں گے میری بات ان کو سمجھ نہیں آتی میں نے حدیث دے دی ہے بات آپ کریں گے <laughs> ہاں موبائل میں نے کہا ہے کہ کرسچنز اور جیوز جو ہیں ان کو ان سے سلام میں پہل نہ کریں اگر وہ کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دیں لیکن جواب پورا نہیں دینا کیونکہ بس اچھا، اسلام میں بھی جواب پورا نہیں دینا ہے جی، اسلام میں نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام میں نہیں ہے نا السلام علیکم وہ پورا صرف مسلمانوں کے لیے کہ تم پر سلامتی ہو سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو یعنی جوز اور کرسچن میں سلامتی نہ ہو ہاں نہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اسلام کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا اچھا، مسلمانوں کا آپس میں اچھا، میل جول کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے کس نے کہا آپ کو پھر میں بتانا شروع کر دوں کہ وہ یہودی کون تھے وہ پہلے بھی مسلمان تھے ان پر اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ تھے وہ اللہ کے قریبی لوگ تھے ان پر منو سلوا مطلب خود سے جو کھانا ان کے لیے اسپیشل آتا تھا وہ ان کو دیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے پیدا ہونا تھے لیکن ان کے لالچ اور بغض کی وجہ سے وہ انہوں نے منہ پھیر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مسلمانوں کو ان سے دور رہنے بیسیکلی بیسیکلی اچھا، اچھا، آپ اچھا، نے ایک ایک پوائنٹ سوری سوری غور کریں گے زیادہ تر کرسچن موبین موبین بھائی موبین بھائی موبین بھائی ابھی انہوں نے ایک مست سٹیٹمنٹ مانا انہوں نے مارا انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ یہودیوں میں ہی پیدا ہونے والے تھے لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ نہیں ہوئے مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ بھائی اللہ نے پہلے رسول اللہ کی قسمت میں یہودیوں کے وہاں پہ پیدا ہونا لکھا تھا بنی اسرائیل میں لیکن چونکہ انہوں نے اس طریقے کی حرکات کی اس وجہ سے اللہ نے وہ قسمت بدل کے پھر نئی قسمت لکھی کہ بھائی اب نہیں آپ جی۔ بنی اسرائیل میں نہیں ہوں گے بلکہ اسماعیل کی اولادوں میں سے ہوں گے نبی جو ہے نا کسی نہ کسی فرقے میں پیدا ہونا تھا وہ اب قریش میں پیدا ہوئے وہ قریش میں پیدا ہوئے اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں نے نے مطلب اللہ پہلے ان کی قسمت میں میں یہودی دل یعنی جی، جی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب اللہ قسمت لکھ رہا تھا سب کی تو پہلے اللہ نے رسول اللہ کو بنی اسرائیل کے ذریعے سے پیدا کرنے والا تھا ہے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا لکھ نہیں رہا تھا یہ بالکل آپ میں بالکل ٹھیک اللہ جانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جانے والے اللہ لکھا ہوگا نا ہاں، یہودی یہودیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھے اس وقت کفر وغیرہ والا ارے میرے بھائی اللہ نے قسمت میں لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا وہ پوچھ رہا ہوں میں ہاں ہاں ٹھیک ہے لکھا تھا جی اچھا لکھا تھا پہلے پھر بعد میں اس کو رب کر کے اللہ نے پھر ری رائٹ کیا جی ان کو پھر ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے ان کے غلط کاموں میں پڑ جانے کی وجہ سے ان کے انکاری ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں لالچ پیدا ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ رن ٹائم میں اللہ نے لگا اچھا یہ رن ٹائم میں اللہ نے قسمت کا وہ پھر بدل کیا رن ٹائم رن ٹائم سمجھتے آپ جی، بالکل رن ٹائم میں بالکل as a time at a time جس وقت <laughs> مطلب دیکھ ہو اللہ تعالی نے پہلے قسمت اللہ نے جو لکھ کے رکھی ہے سب جگہ پہ وہ اللہ کو پہلے نہیں معلوم تھا اللہ رن ٹائم پہ قسمتیں چینج کرتا ہے وہاں پہ میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں کہ کیا گیم ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ تعالیٰ پھر وہ رب ہی کیوں ہے ان کو ہر چیز کا علم ہے ان کو ہر چیز کا پتہ بھی ہے اسی طرح تو پھر کافر کون ہے ہونے والا ہے مسلمان کو ہونے والا ہے ان کو تو یہ بھی پتا پھر انہوں نے وہ ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں ہمارا یار ان کے کوئی عالم اگر ان کو سن رہے ہوں گے نا پھر بھائی آپ بتائیں نا نہیں عالم کو چھوڑیں عالم جتنا علم رکھتے ہیں میں جانتا ہوں الحمد للہ میں ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں آپ بتائیں اس میں ہنسنے والی جو پاکستانی اور جو عالم آج کل یہ زیادہ نہیں ہے اتنے آپ جن جن کو سمجھتے ہیں ان کو جو اسی طرح تو پھر ہوتا رہا تو اسی لیے تو وہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں ہم لوگوں کو نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج ہی میرے پاس کسی بھائی نے بھیجا کہ کوئی ایک پاکستانی کو بلاسفیمی کا الزام لگا کر راستے میں ننگا اس اس کو بدنے کو جو ہے وہ گھسیٹا گیا اور بعد میں اس کو جلا دیا گیا جلانے کا تو ویڈیو میں نہیں تھا لیکن جو گھسیٹ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے تو وہ تو نظر آ رہا تھا تو وہ آپ نے دیکھا وہ ویڈیو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ویڈیو ہے پاکستان میں میں ایسا نہیں اچھا یہ آپ کو بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں ابھی آپ نے کہی ہے نا جی، جی۔ اگر آپ کے پاکستانی مسلمان اگر سنیں گے نا اللہ کی بلاسفیمی میں آپ کو بھی ننگا کر کے اسی طریقے سے گھسیٹ کے آپ کو مار دیں گے بھائی الحمد للہ میں بچ کے رہو اور وہ بھی مسلمان ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے کافر نہیں ہے کافر اور چیز ہے مسلمان اور چیز ہے مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ اچھا، مسلمانوں کو ہوتے ہیں الحمد للہ نہیں نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی آپ اچھا، یہ نہیں دیکھیں کافروں کو تب مارا جاتا ہے جب وہ بالکل ایک آخر بات کے چیز کے جاتے ہیں جب وہ غلط میں آخر تک چلے جاتے ہیں یار ابھی جو دو چار سال پہلے وہ مینیجر تھا جس کے اوپر بلاسمی کا کیس لگا وہ میرے خیال میں بنگالی تھا بنگال سے آیا تھا میرے خیال میں جس کو گسیٹ کے اور میں اسے آگ لگائی تھی دو چار سال پہلے ہوا تھا وہ کیس سری لنکن کی بات کر رہے کیا سری لنکن سری لنکن تھا ہاں سری لنکن تھا وہ کیس بھول گیا پاکستان کا نہیں اس کا بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے ہاں آپ جو ہے نا پتھر کے نیچے رہتے ہو تو پتھر کے نیچے نہیں پتھر کے نیچے رہو جھوٹ پھر یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے اگر مجھے کسی چیز کا علم ہو نا میرے بھائی تو میں جھوٹ نہیں بولوں ہاں، جھوٹ بولنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پرسنٹ بھی مجھے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گناہ ہے اور بہت سکتا ہے اور جی، یار چل لاسٹ کے تین سٹریم دیکھ لیں گناہ تیرا نکل جائے گا سالا اور میرے ساتھ ہاں۔ آگے بات کر لیں اس چیز کے اوپر پہلے جھوٹ اچھا، بولنا گناہ ہے یہ بھی کر لیں گے چلیں آ جائیں اچھا۔ کوئی نو پرابلم کسی وقت ارے سن اے سن بے سن بے یہ یہ والی بتا یہ کیا کہہ رہا ہے تیرا محمد کیا کتنی بار کیا کہہ کتنی بار بتایا تیرا محمد یہ کیا کہہ رہا ہے تم کو ان کو سلام بھی نہیں کرنا اور یہ برابری کا سلوک ہے تمہارے مطابق اور ان کو گلی کے نچلے حصے میں ڈال دینا ہے یہ برابری کا سلوک ہے تمہارے مطابق ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں یہ برابری کا سلوک تو نہیں ہوا نا پھر تو پھر برابری برابری کیا مادر چوتھ یہاں پہ بکواس کر رہا تھا برابری کا کیا مطلب ہوتا ہے <laughs> برابری یہاں پر برابری کا کہیں پہ لکھا نہیں ہوا یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کیا یہ کنٹرول ہیں لالا جی اگر سلام کر رہے ہیں تو سلام کا جواب کیسے دیں تو یہ کیا ہے ان کو گلی کے نچلے نکر میں کیوں ڈال رہے ہو نالی میں کیوں ڈال رہے ہو اس کو بھائی نالی میں ڈالنے کا یہ مطلب یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نالی میں ڈالنے کا یہاں پر مجھے بتاؤ کہاں پہ نیرو پاتھ کون سا ہوتا ہے نیرو ہاں، پاتھ کون سا ہوتا ہے نالی ہوتی ہے یہ خدا کا خوف کرو نیرو پاتھ گلی کے جو نیرو پاتھ ہوتا ہے اس کو کیا یا خود یا پھر خود پانی اور رشتے بھی نہیں چل رہی تو کیا چلتا ہے بات سنو نا بات سنو بھائی ان کو یا ان کو اس گلی میں نیرو پاتھ ڈیفائن مطلب کر دے بھائی بتا رہا ہوں سن تو صحیح آگے سن تو صحیح کیا ہو گیا میں بتا رہا ہوں نا تو یہ کہ نیرو پورشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ یا تو خود ان سے منہ پھیر لیں دوسری گلی میں ہو جائے یا ان کو کوشش کریں کہ دوسری گلی میں ڈال دیں یہ لکھا تو ہوا ہے خود کا لکھا ہی نہیں ادھر فورس دیم ہاں فورس دیم نا خود کریں یا پھر تمہارے اندر یا پھر عادت ہے جو ڈالیں کیا تمہارے اندر جھکنے کی عادت ہے یہاں تم دوسرے کو کہہ رہے ہو فورس دیم تم جو ابھی جھوٹ بولے ہو کہ یا تو خود بدل لے اپنی گلی یہاں پہ لکھا ہے خود بدل لے کیا یہ کہا رسول اللہ نے فورس دے اگر ایک اور جگہ پر ہم میں نے بھی لکھا ہوا پڑا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا خود یہاں پہ لکھا ہوا لے گیا پہلے جی اس میں کوئی فورس کریں کہ آپ دوسری گلی میں جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں یہاں پہ لکھا ہوا پڑا ہے دکھانا اینڈ اف یو یہ لکھا ہوا ہے آگے کیا لکھا ہوا بھائی فورس دے میں نا زبردستی سلام کی بات ہو رہی ہے سلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ نہیں کہا سلام میں تو پہل کرنا نہیں وہ ڈیفائن ہو گیا اب نیرو ہاں۔ پاتھ میں کیوں ڈال رہے ہو نیرو پاتھ میں اسی لیے ڈال رہے ہیں اسلام سلام نہ کرے سلام کی وجہ سے سلام کی ہی وجہ سے ہم ان کو نیرو پاتھ میں ڈال رہے ہیں کہ آپ وہ سلام نہ کرے ہمارے ساتھ ملے نہیں ہم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے مطلب کہنے کا یہ کہ ہم ان ان سے لو جی سائل گیم سیٹ ہو گئی ابھی یہ کہہ رہا تھا برابری رکھیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں ہم ان کے ساتھ پیارے طریقے سے بولیں گے دوستی نہیں رکھیں گے ختم ہو گئی ساحل بھائی اس کی ساری حجت ساری دنیا نے سن لیا ساحل صاحب میوٹ میں شاید بول رہے ہیں ختم ہو گیا ختم ہاں۔ ختم ہو گیا ہپوکریسی ہے یہ ایکچولی اور کچھ نہیں ہے اور یہ یہ جو کہہ لیکن جو 3000 ایڈم 3000 لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں 3000 لوگ تو بیوقوف نہیں ہے نا ایگزیکٹلی اور اس نے اب ایگری کر دیا نا لاسٹ لاسٹ سٹیٹمنٹ نے ایگری کر دیا دیکھیں بات یہ ہے ابھی کہتا ہے جھوٹ بولنا منع ہے اسلام میں میں نے پیچھے تین سٹریمز کیے ہیں اسی ٹاپک پہ کیے ہیں اب اس نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ثابت کر دیا جھوٹ بول رہا تھا پہلے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کریں ہاں دوستی نہیں کرنی ابھی اس نے کہا ہاں انہیں نیچے نیچے والے میں رکھیں ہم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے ہم ان سے بولنا بھی چاہتے ہم ان کے ساتھ اسلام بھی نہیں کرنا چاہتے he said the same thing بھائی اس کے اوپر تو یوٹیوب شارٹ بنتی ہے بھائی let make a YouTube short on this very portion ایک منٹ کا شارٹ بنا کے ڈال دو یار this is how hypocrite a Muslim can be in reality اگر وہ اسلام کو مطلب- جانتے تو مطلب تم دوسرے کو کہے کہ میں تیرے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوں اور تو دھوکے باز ہے اور یہ تو میں <laughs> <laughs> جی۔ راو امجد صاحب ان کو لے لیں سر نیچے سناتن ایکسپرٹ صاحب کو میں ریموو کیا دو دفعہ تیسری دفعہ بلاک کروں گا اور راگو گپتا پھر آ گیا راگو گپتا ہے کون مجھے جاننا ہے <laughs> راگو گپتا کون ہے یہ راگو گپتا ابھی تم بین ہو رہے ہو میرے بھائی اس کے بعد زندگی میں کبھی تم یہ آئی ڈی سے تم لاگ ان نہیں کر سکتے ہو نہیں سر بین لگ گیا ان کو جی راؤ صاحب آپ مسلمان ہیں ہیلو جی جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر جی تھینک یو اچھا میری لوکیشن تو نہیں آ رہی نا نہیں سر آپ کی لوکیشن نہیں آ رہی ہیلو یار ابھی آپ دوبارہ آ گئے جی جی ہیلو ہاں جی بولے جی، محترم آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا کلیئر آ رہی ہے جی وہ جی، اس لیے بولے بولے اچھا جی جی انہوں نے پوچھا کہ میں مسلم ہوں تو میں مسلم تھا مگر بفضل خدا بفضل خدا یسو مسیح میں اس وقت مسلمان نہیں ہوں جی اچھا، اچھا۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے صرف ایکس مسلم کے نام پہ آئے تھے سر سر ایڈم آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی اب کیا فرما رہے ہیں سر انٹرنیٹ اچھا لے کے آئے پہلے میری آواز باقیوں کو صحیح آ رہی ہے نا ساحل بھائی آپ کو ساجد بھائی آپ کو بالکل صحیح آ رہی ہے لالا جی اوکے اچھا، اوکے میں میں ٹھیک کرتا ہوں ایشو باقی میں ایکس ہوں ٹھیک ہے نا اور اس وقت میں جرمنی میں ہوں سر ابھی آپ کہہ رہے تھے میری لوکیشن نہ بتا رہے ہیں نظر تو نہیں آ رہی ہے اب لوکیشن بھی بتا رہے ہیں یار کس قسم کے جاہل لوگوں سے پالا پڑتا ہے یار میرا مجھے یار مارو مجھے مارو یار <laughs> کیا سین تھا وہ میں تھوڑا ابھی دو منٹ کے لیے باہر گیا تھا کیا ہوا تھا کچھ نہیں یار کہہ رہا تھا میری لوکیشن تو کسی کو نظر نہیں آ رہی ابھی خود منہ سے بول رہا ہے میری یہ لوکیشن ہے یار میں کیا کروں ان لوگوں کا کروں کروں کیا یار ان لوگوں کے ساتھ میرا نام ساحل ہے یہ کسی کو بتانا نہیں ہاں، میں سچ بتا رہا ہوں کسی کو آپ لوگ بتانا نہیں میں شادی میں گیا تھا یار میں کیا کریں کیا کیا کریں یار ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں کہ ان کو سمجھ آ جائے آرین بھائی ہلو کبھی اسلام قبول کیا آرین بھائی پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے گالی ہاں۔ مت دینا میں نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا ہے میں صرف آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں نہیں تو آپ مجھے لات مار کے باہر نکال دیتے میں آپ کو بولوں گا السلام علیکم جاہل آپ کو بولنا ہے وعلیکم السلام جاہل کیا یہ بیڈی بھائی کا اپ گریڈ ورژن تھا ایک دم بیڈی بیڈی کے جیسی اپنی آواز تھی ان کی ہاں، ہاں، میں حیران ہوں یار اتنے امپورٹنٹ ٹاپک میں بات کر رہا ہوں یہ بھائی لوگ آ کے یار ٹاپک کا ستیہناس کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آئی ہیو نو آئیڈیا کہ why why like this why like this Lala ji,, ہاں جی اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ لائیو چیٹ میں جاتے ہیں ان لوگوں کو گفتگو کرنے دیجیے پھر یعنی مجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں قرآن کے ریفرنسز ملا ملا کے دکھا رہا ہوں اور مجھے مجھے اس قسم کے آگے سے ریسپانس دینے پا رہے ہیں like I am amazed Teddy بول رہا ہے نا میں یہاں ہوں <laughs> جی انکت صاحب آپ نے اسلام کب قبول کیا سر نہیں سر مطلب وہی میں جب سپر کٹ دیتا ہوں تو سپر کٹ نہیں جاتا سپر کٹ نہیں جاتا آپ لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں پھر بھی سر میں اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ آپ کا سپر چیٹ نہیں جاتا میں بھائی کو کہ یہ سپر چیٹ نہیں بھیج پا رہے اور اس وجہ سے یہ اتنا سب سننے کے باوجود بھی انہوں نے جوائن کر لیا انکت صاحب مطلب سپر چیٹ نہیں جا رہا سر میرا قصور نہیں ہے سر سر اس میں میرا کیا قصور ہے سر برگر کھائیں اس کا جا کے شربت پیئے ورنہ یو ٹیوب کو کمپلین کرنا سر میں کیا کر سکتا ہوں سر ایک چیز ایک چیز ہے یوٹیوب کی اس سے یار مارو مجھے مارو یار مارو مجھے آپ کے سپر چیٹ سے کافی بڑھ کر کے ہم لوگوں کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اسے ابھی آپ ڈائیورٹ مت کیجیے آپ جائیں آپ کو ماڈریٹر سمجھا دیں گے کیسے بھیجنا ہے کیسے نہیں بھیجنا ہے اگر نہیں جا رہا ہے تو آپ اس کا شربت پی لیجیے آپ اپنے اوپر خرچ کر لیجیے اوکے چلیں شکریہ ارے اچھا اس پہ بھی ماڈریٹر کا نمبر چاہیے ارے باپ ارے باپ یہ ماری تھا یار لالا جی میں نے پہلی دفعہ آپ کی نظرانے خلوص میں ایک, ایک سپر چیٹ بھیجی لگتا ہے آپ نے اسٹار نہیں کی مس ہو گئی ارے یار پھر پڑھ دیں یار آپ ڈھونڈ لیں سکرول اپ کر کے دیکھیں کہاں میں مس کیا میں نے یار میں یار مجھے مجھے پرابلم <laughs> یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور لوگ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں میں کس اینگل پہ بات کر رہا ہوں یہ لوگ کس اینگل پہ سن رہے ہیں اور سج بھائی آپ یہ اسکرول کر کے ڈھونڈیں اپنا سپر چیٹ اور نکال لیں اور اگر کوئی اور سٹار رہنے سے رہ گیا تو اس کو بھی پکڑ لیں ذرا میں موبائل سے ہوں ساحل بھائی کر سکتے ہیں وہ لیکن کافی دیر سے ٹاپک پہ بات نہیں ہو رہی تھی یار کوئی ساجد نے سپر چیٹ بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سٹار نہیں ہوا ہوا کس نے سپر چیٹ بھیجا ہے ساجد نے پتہ نہیں ساجد کا تو ہے نا ساجد کا ایک یہ ہے نا ہے نا ساجد ہے نا یار اچھا۔ کیوں ٹینشن دل لے رہا ہے اچھا ٹھیک کیا یار ساجد تو بھی چلو جی اب پڑھ لو یہ بھی ویسے اسٹریم میں اوپر بیٹھا ہوا تو سپر چیٹ کیوں دے رہا ہے یار یہاں پہ آگے بول لے یار ہاں جی حجت المرتدین کے حضور امام مرتدین کا نظرانہ خلوص sir thank you so very much sir بہت بہت thank you sir appreciated Sajid بھائی اچھا جی مین دس از کریزی اوکے جی اچھا یہ ایتھیس جو ہے نا سیریسلی <sighs> جی فرتور جی آپ مسلمان ہیں مسٹر فرتور فطور ہے یہ آر بھی ہے F E R T O R فرتور جی فرتور صاحب مسلمان ہیں آپ ہلو جی, جی، ہلو سے آگے یہ تو میوٹ ان میوٹ ہو رہا ہے دیکھو کتنی فاسٹ ہو رہی ہے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے دیکھو دیکھو سائل بھائی یار مجھے جو ہے نا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی جلیبیاں اور جب میں دکھاتا ہوں تو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو جان یار لنک ہے آپ آ جائیں اور لے آئیں یا مسلمان کو یا خود آ جائیں جی فتور صاحب فتور صاحب آپ کو بلاک کر رہا ہوں سر تھینک یو اچھا جی راؤ امجد صاحب یہ تو ابھی مسلمان یہ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ مسلمان نہیں ہے ہاں جی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر راؤ امجد صاحب جی ہاں آپ نے پوچھا تھا میں نے آپ آپ لگ گیا تھا آپ مسلمان نہیں ہیں سر آپ نے اسلام چھوڑ دیا جی سر حکم جی جی سر تو آپ کچھ پوچھ رہے تھے وہ آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی تھی کیا پوچھ رہے تھے سر آپ پہلے بھی آئے تھے اسٹریم میں ابھی تھوڑی جی، دیر جی۔ پہلے جی جی ایکس موس ایکس موس نام سے آیا تھا جی جی بالکل جی سر تو میں نے سر آپ سے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ نان مومن اسٹریم میں جڑ جائیے گا یہاں پہ جڑنے کا پرپس نہیں ہے آپ نے اسلام کتنی نزدیک سے پڑھا چھوڑنے سے پہلے جی میں نے جو یہ سیکس سلیوری ہے اور یہ جو دوسری چیزیں اس وجہ سے جو مین ریزن تھی چھوڑنے کی میں نے پوچھا سر اسلام جی، جی۔ چھوڑنے سے پہلے اسلام کو کتنی زور سے پڑھا آپ نے نمازیں پڑھتے تھے پانچوں ہاں جی جی جی جی بالکل پانچ وقت کی میں پڑھتا تھا قرآن قرآن نہیں پڑھتا تھا صحیح بتاؤں گا قرآن نہیں پڑھتے تھے تو نمازیں کیسے پڑھ لیتے تھے کون کون سی صورتیں یاد تھیں آپ کو نہیں وہی ہے نا سورت الفاتحہ یاد تھی اللہ اکبر اللہ مطلب نہیں نہیں جیسے <laughs> پڑھتے نہیں ہیں نماز مسلمان اللہ اکبر پھر جو ہے وہ جو ہے سر ایک نون مسلم جس کے محلے میں مسجد ہونا اس کو بھی اللہ اکبر پتا ہے نہیں نہیں مطلب آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں واقعی ہوں یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں نماز سناؤ چلے جلدی اوکے اوکے تھینک یو جی ٹھیک ہے اللہ صلی محمد و محمد کما میری عربی درست نہیں ہے مگر پھر بھی سنا رہا ہوں الحمد صلی محمد و محمد کما علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید المجید اللہ بارک علی محمد و علی محمد کما علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید المجید جی چلیں یہ تو ثابت ہوا کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے تھے دیٹ از مور دین سفیشینٹ نہیں بھائی فیک نہیں ہے درود ابراہیمی بابا جی کا ٹھلو نہیں ہے کہ یاد ہو جائے نان مسلمس کو ان کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہوتی انہیں درود ابراہیمی کیسے یاد ہونا ہے تو بھائی ہاں، مبارک ہو آپ کو بہت بہت کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا تو جی. جی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آپ کو سب سے زیادہ پرابلم سیکس لیبری میں نظر آئی ہاں، ایک تو یہ ریزن تھی دوسری ان کی عمر اور اس کے بعد میں اگر ایک قصہ شیئر کرنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں تو سر پہلے آپ سوچئے گا کہ آپ نے کیا کیسا شیئر کرنا ہے ابھی آپ کچھ لوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور پھر آپ نے گیم خراب کر دی تھی اپنی تو بھائی پہلے سب سے پہلے جب اسٹریم میں آتے ہیں نا آپ لوگ یہ سوچ کے آیا کریں کہ یہ اسٹریم لائیو اس میں ہم پوز نہیں کر سکتے جو زبان کے جو آپ کی زبان سے بات نکل گئی وہ نکل گئی وہ ریموو نہیں ہو سکتی ہٹ نہیں سکتی this is a live thing تو میک شیور آپ نے پریکٹس کی ہو اس بات بتانے کی یا پیپر پہ لکھا ہو بفور یو سیٹ ہیئر کیونکہ بعد میں اگر آپ مجھے <laughs> کہیں گے کہ یا اسٹریم کو یہ کر دیں یا ویسے کر دیں وہ پاسبل نہیں ہوگا اوکے اوکے جی تو سویڈی جی سواگت ہے آپ کا بہت عرصے بعد آپ کو دیکھا ہم نے لائف کے اندر تو ویری ویلکم تو آپ ایسا کریں نا آپ سویٹی جی بھی ہے ہیلو سویٹی جی کیا حال چال آپ کے ہاں، بڑے عرصے بعد سویٹی جی نظر آئیں گے لے جی بھائی لوگوں ہمارے ان بھائی کو سب لوگ فلاور بھیج دیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو خیر آباد کیا کتنے عرصے پہلے خیر آباد کیا جناب آپ نے پانچ چھ سال تو ہو گئے آلموسٹ پانچ چھ سال ہو گیا بہترین بہترین خوش ہے نا ابھی آپ امجد بھائی ارے انمیوٹ کر کے نہ بولے میوٹ کر کے نہ بولے انمیوٹ کر کے بولے خوش ہے نا ابھی آپ جی بالکل چلیے بہت شکریہ اور لوگ بھی آپ کے لیے گلاب پھینک رہے ہیں یعنی گلاب دے رہے ہیں بس میں اسی دن آ جاؤں گا ایڈم کے چینل پہ موسٹلی وینسڈے ہوتی ہے صبح میں ہاں، جڑنا ہے تو تھرسڈے بارہ بجے ٹھیک ہے چلیں دونوں طرف آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تھینک یو جی thank you God bless God bless you too thank you so very much اور دیکھیں کتنے فلاور مل گئے آپ کو بہترین لے جی آگے چلتے ہیں سر ہمارے پاس اور ہم اپنی اسٹریم کا اختتامی مراحل کے اندر لے کے چلتے ہیں اور ہمارے پاس آتا ہے جناب صحیح مسلم صحیح بخاری محمد ایگری اپون کہتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے نان مسلم کا بلڈ اور پراپرٹی صرف تب محفوظ ہے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا جب وہ کلمے کا اقرار کر لیتا ہے اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے نہیں صحیح مسلم صحیح بخاری ہنڈریڈ پرسینٹ اس چیز سے اگری کرتے ہیں لہذا ہم اس کو آج کور نہیں کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ابھی ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ جب تم اپر موسٹ ہو تب تم کس طریقے سے ڈیل کرو کچھ اب جو مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام از پیس ہم اس پہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کتال کی اور پھر ہم اپنی جہاد والی آیتوں کے اوپر جائیں گے آج کے دن میں یہ دیکھیے جناب آپ کے پاس کچھ آیتیں میں لے کے آنے لگا ہوں اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ لگ گئی نا آپ کو جہاد سمجھنا آسان ہو جائے گا قرآن چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو سولہ اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں چیز گراں گزر رہی ہے ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو تمہارے لیے بہتر ہو تم کسی شے کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ صلاح صفائی بری چیز ہے جنگ اچھی چیز ہے اللہ نے بتا دی ہے قرآن چیپٹر نمبر 47 کے آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتی ہے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھوڑا سا لیکن میں اب ماحول بنانے لگا اے مسلمانوں جب تمہاری مٹبھیڑ ہو کافروں سے تو ان کی گردنے مارنا کیا مارنا گردنے مارنا یہاں تک کہ جب تمہیں اچھے اچھی طریقے سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو اس کے کے کے بعد احسان کر یا لے چھوڑ دینا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے اور اگر چاہتا ہے تو خود ان سے بدلہ لے لیتا لیکن اللہ آزماتا ہے تمہیں ٹھیک ہے دوسری ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں ذرا اچھی ہے یہ سوچا تم مقابل ہو ان منکروں کے تو مارو گردنے یہاں تک کہ جب قتال کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید میں یا احسان کیجیے اور معاوضہ لیجیے جب تک یہ رکھ دے لڑائی اپنے ہاتھ سے یہ سن چکے ہیں اگر اللہ چاہے تو بدلہ لے ان پر لیکن وہ تمہارے ایک سے دوسرے کو اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں ضائع نہیں کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے تھرو ان لوگوں کو چلے گا اور جب تم ان سے جنگ میں ملو تو ان کی گردنے اڑاؤ پہلے اللہ کہتا ہے کہ جنگ تمہارے لیے بہتر ہے گو اینڈ فائٹ پھر اللہ کہتا ہے جب تم طاقت میں ہو when you are the upper most تو سلامتی کے لیے مت جاؤ امن کے لیے مت جاؤ لڑائی کرو اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کی گردنے مارو لڑائی کرو گردنے مارو اور ان کو پکڑ کے لے جاؤ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیرر ڈالو میں نے ٹیرر کی کچھ آیتیں پہلے آپ کو دی تھی اب میں آپ کو انہیں آیتوں میں سے ایک آیت دے رہا ہوں جو کہ ہم نو پانچ کے ساتھ ملائیں گے جنید صاحب ایک سن رک جائیں اور اللہ نے اتار دیا اہل کتاب سے ان لوگوں کو جنہوں نے مشرقین کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اور ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا ٹیرر ڈال دیا دھاگ ڈال دیا terror cast into their hearts یہ جنگ کون سی جنگ کا واقعہ ہو رہا ہے کریزا کا بنی قریضہ کا واقعہ اس کے اگینسٹ میں اللہ بتا رہا ہے بنی قریضہ تک مسلمانوں نے ڈالا تھا اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے نائن فائیو کے اندر جس وقت اللہ لیول کر کے آگے کہتا ہے کہ اب محترم مہینے جب گزر جائیں تو مارو مشرقین کو جہاں پاؤ پکڑ لو گھیرے میں بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں رہو اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم رکھیں تو انہیں چھوڑ دینا ورنہ ختم کر دو گھات لگا کے بیٹھو ہمارے پاس اس کے اگینسٹ ہمارے پاس صحیح مسلم صحیح بخاری ملٹیپل حدیثیں ہیں میں بخاری کے لیے اب دکھانے لگا ہوں کیونکہ ایک ہمارے بھائی نے کوئی پانچ سو دفعہ کہا تھا کہ یہ والی حدیث دکھاؤ حالانکہ یہ والا حدیث میں صحیح مسلم سے دکھاتا ہوں لیکن اس بھائی کے کہنے کے اوپر میں بخاری والا دکھانے لگا ہوں کیونکہ وہ ہمارا ریگولر ویور ہے اور بار بار اسی حدیث کو دے رہا ہے اسلام کا جو بیسک انصر ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ والا اس کے اگینسٹ کتاب المان کے اندر صحیح مسلم کے اندر بھی اسی کو ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا گیا اللہ کے پیغمبر نے کہا مجھے حکم دیا گیا لڑائی کرنے کا مجھے حکم دیا گیا لڑائی کرنے کا تب تک جب تک یہ کہنا دیں کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اگر وہ یہ کہیں گے اور نماز پڑھیں گے قبلے کی طرف منہ کر کے اور قربانی کریں گے جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں صرف تب ہی ان کا مال اور ان کی جان محفوظ ہے ورنہ نہیں and we will not interfere with them except legally and the reckoning will be Allah تو یہ ایک بیسک لیول کے اوپر یہ آئیڈیالوجی آپ کو کٹرپنتی سکھا رہی ہے اور آج میں نے کچھ بیس کور کی ہیں اب میں اس کے بعد جہاد کے تھے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا انتیس آیات ہمارے پاس جنید صاحب جڑے ہیں جنید صاحب مسلمان ہیں انمیوٹ کیجیے سر جنید صاحب جنید صاحب آپ میوٹ پر انمیوٹ کریں ہیں اور بیٹھے جی جناب ہلو گلتی ہو گئی جی ایڈم شکر جی سے بات ہو رہی ہے نہیں سر ہلو جی پھر کس سے ہو رہی ہے سر بات جن سے کہاں سے یار بول دے یار ارے یار بھائی بول تو رہے ہیں بھائی کہہ رہا بھائی آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بولے جی، آپ سے ایڈم سیکر صاحب بات کر رہے ہیں بولیں آپ جی، آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں جی آپ نے سر یہ عالمانہ کہاں سے کیا ہے سر اللہ نے آگے کرایا سر خود فرشتہ بھیجا تھا جبرائیل آگے مجھے سکھاتا تھا سر اچھا جبرائیل آگے سکھا جی تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے اتنے عظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جی تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تو آپ کو سکھایا ہوگا نہیں سر انہوں نے مجھے آ کے یہ سارا کچھ بولا سر میں ان کی بات کر رہا ہوں اچھا اچھا تو جو میں سوال کر رہا ہوں تو جبرائیل کو بلاؤں جبرائیل کو بلاؤں جبرائیل جبرائیل جلدی سے آ عبد المطلب کا نام بتا جبرائیل کو بلاب بھائی جبرائیل جلدی سے عبد المطلب کا نام بتا دے مجھے ابھی ابھی یار ساجد عبد المطلب کا کیا نام تھا یار عبد المطلب کا نام کیا ہے اچھا، ہے ہے اور عبداللہ کا نام کیا ہے عبداللہ کا نام کیا ہے سرچ کر رہا ہے سرچ کر رہا ہے جبراہیل سے بلایا تھا میں نے عبد المطلب کا نام کیا ہے اچھا بھائی جو سوال کیا اس کا جواب دے بھائی کل دوں گا جب کل آئے گا کل کل آئے گا گا پوچھوں نا آج نہیں آیا لیٹ ہو گیا وہ اچھا، میرے جی۔ پلنگ کے نیچے ہاں، کتا بیٹھا ہے نا بھائی محمد جی، محمد نے چودہ دن بعد جواب دیا تھا جبرائیل کا ویٹ کرتے کرتے میں تو صرف ایک دن اچھا۔ مانگ رہا ہوں جنید جیسے میں بتلا دوں گا دادا کا نام بتلا دوں گا آپ نانا کا نام بتلا دیں گے جی میں دادا کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں دادا کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں اچھا، ٹائم کی ویسٹ کر پر دادا کا نام مناف تھا وہ کرنی ہے کہ نہیں جی، بات کرنی ہے کہ نہیں ادر ہے یہ تو بیک گراؤنڈ نہیں ہے تھوڑا پیسہ جمع کر کے ایک اچھا مائک لے لے بھائی اچھا، جی سوال ہی کرنا تھا تو کوئی ٹف سوال کرتے ہاشیم اب دماپ کلاب بن کنانا بن مدرکہ بن فہر یہ سب تو ہم لوگ رٹا رٹا یار یار اچھا پہلے اس نے دادا پوچھا تھا اور بعد میں یہ پردادے پہ گیا لیکن یار دادے کا نام پردادے کا نام why the fuck does it matter man what matter جو میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر بات کرنی ہے دادے پردادے کو میں نے امب لینا وہاں پہ جا کے یار اس کے اوپر بات کرتے ہو یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایسا بس وہی میں جو جیت کھاتا ہوں ہاں؟ بھائی اس کے اوپر اچھا۔ بات کریں گے آج کے ٹاپک کے اوپر جہاد کے اوپر کسی طرح دھندا چل رہا مان لیجیے جی بھائی جہاد کے اوپر بات کرنا پسند کریں گے یا اپنا دھندا چلائیں گے یہاں پہ دھندا آپ چلا رہے ہیں ہم اسی کی ہاں، روٹی آپ رہے ہیں اچھا، ہاتھ کی بات کریں گے سر کے نہیں آپ دونوں میں سے اسکالر کون ہے علم کون رکھتا ہے تم گندی پیدائش تم گندی پیدائش محمد کی طرح محمد کی طرح کی پیدائش نہیں ہو وہ جو ہے پانی پیا تب بولے تھے اچھا ہم نے کا نموا بتاوا ہم سے اگر پوچھ لی ایسا کہ ناوی کی سائز کتنی تھی بتائی با کہا بولا بتاوا ہے مر گیا لیکن چلو ٹھیک ہے نا مدعا چینج کر کے اصل مدعے پہ آتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا کام اور آتے ہیں اب اپنے مدد پہ اچھا جی اب ہم نے دیکھا کہ یہ ساری آیتیں لڑائی مار کٹائی اور جہاد کا لفظ نہیں تھا ابھی تک میں نے جہاد کا لفظ یوز نہیں کیا سب لوگوں نے دیکھ لیا ہم نے جہاد لفظ والی ایک بھی آیت نہیں دکھائی شاید ایک دکھائی تھی میں نے وہ میں نے دکھائی تھی کہ میں اس کے اندر بعد میں اس کو کلیئر کروں گا جہاد پہ جانے سے پہلے ابھی بھی ابھی بھی میں جہاد کے آیتوں پہ نہیں جا رہا جہاد کے آیتوں کی ایکسپلینیشن پرابلی میں اب نیکسٹ اسٹریم میں کروں گا لیکن آیتیں ضرور آج دکھاؤں گا ہم تھوڑا سا اب جہاد کو دیکھ لیتے ہیں کہ شرع کیا کہتی ہے اور فقہ کیا کہتی ہے اور اسی لیے میں نے کہا تھا آج کی اسٹریم میں مسلے تو نہیں جڑ سکتے میرے ساتھ کوئی اسکالر جڑ جائے کوئی بات ہے یہ چھوٹے مسلے نہیں جڑ سکتے جہاد دیکھیں الجہاد ٹھیک ہے وجوب الجہاد یعنی کہ اوبلیگیٹری جہاد جو ہے اس کے بارے میں شرح اسلامیہ کیا کہتی ہے یہ ریلائنس آف ٹریولر جس کو عربک کے اندر بولا جاتا ہے آ... کیا بولا جاتا ہے یار ریلائنس آف ٹریولر کو تو سالک ٹھیک ہے تو سالک جس کو کریکٹرائز کیا جاتا ہے کہ امام شافی سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ان کے مدب اسلام کے مطابق ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں جہاد کہتے کیا ہیں یہ ہمارے شافی امام شافی صاحب کہتے ہیں جہاد از اے کمیونل جہادیگیشن جس کو فرض کفایا کہا جاتا ہے جہاد دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نہیں کہا جہاد ہیز ملٹیپل ٹائپس انہوں نے نہیں کہا جہاد جو ہے وہ انٹرنل جہاد ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاد جو ہے وہ اپنے نفر سے لڑنا ہے وہ کہہ رہے ہیں jihad is a communal communication when enough people perform it to a successful accomplishment it is no longer obligatory upon others اگر لوگ کر لیں اتنے لوگ فاتح ہو جائے تو باقی لوگوں کے اوپر یہ اوبلیگیٹری نہیں رہتا یہ فرض نہیں رہتا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر ایک محلے میں کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ محلے کے ہر مسلمان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر انف لوگ چلے جائیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے سیم کیس ہیئر ہے کہ جہاز جو ہے فرد کفایا evidence for which is prophet saying Allah blossom peace اس کا ایویڈینس محمد کی ایک سینگ سے ہے he who provide the equipment for a soldier in jihad has ہم سیلف پرفارم جہاد یعنی کہ چاہے اگر آپ نہیں جا کے لڑائی کر رہے نا تو آپ نے پیسے کے ذریعے پیسے کے ذریعے سپورٹ کرنی ہے چونکہ آپ نے ایک فوجی کے لیے سپورٹ دے دی ہے تو آپ نے خود نے جہاد کر لیا ہے کیونکہ محمد کے کہنے کی بہت ضرورت یہ تھی کہ ہر بندے سے جہاد محمد نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ اس کو پیسے بھی تو چاہیے فوج بغیر پیسوں کے نہیں نکل سکتی ہے ٹھیک ہے تو لہذا اس کو دونوں چیزیں چاہیے تھیں اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر کیا کہتا ہے سورہ نساء کی 94 کے اندر those of the believers who are inherit but sit behind are not equal to those who fight in path with your property and life جو لوگ لڑائی کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ورسز ان لوگوں کے جو لوگ اپنے مال اور اپنے دھن سے اور اپنی جان سے جان و مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں Allah has preferred those who fight with their property and life whole degree above those who sits by Allah جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے زیادہ پسند کرتا ہے پریفر کرتا ہے ان لوگ اس نسبت جو گھر میں سکون سے بیٹھے رہتے ہیں ورسز ان لوگوں کے جو مال اور جان دونوں سے لڑائی کرتے ہیں of those considered performing jihad and it does not everyone is aware اگر کوئی ایک بھی مسلمان ان میں سے جہاد نہ کرے جس وقت جہاد ضروری ہے تو ہر سنگل پرسن گنے گار ہے پوسبلٹیشن تھا جب مدینہ میں ہجرت ہو گئی تھی دیر آر ٹو پوسبل لیکن لیٹر آن یہ بارہویں صدی میں بتا رہا ہے گیارہویں صدی میں لیٹر آن اس میں دو پاسبلٹیز ہیں کیا پوسبلٹیز ہیں لال ہائی لائٹ کے اندر the first is when they are in their own communities in which case jihad is o nine point eight جو نیچے ہم پڑھیں گے از اے کمیونل آبلیگیشن اس وقت یہ صرف کمیونل آبلیگیشن ہے and that is what our author speaking of when he says jihad is a communal obligation meaning upon the Muslim ہے جب مسلمانوں کی کنٹری کے اوپر ڈیفینسو جہاد کو سیکنڈ ڈگری پہ رکھا ہے جہاد فرسٹ ڈگری پہ ہے قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلو نہیں تو کم از کم ڈیفینڈ ہی کرو قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے میں دکھاؤں گا آیت پہ جاتے ہیں ابھی oh nine nine point point two لیکن تھری پہلے پڑھ لیتے ہیں جو بتانے لگے تھے جہاد is also personally obligatory for every one able to perform it male اور فیمل یگ اور old when the enemy has surrounded the Muslim on every side having upon the territory of the land consist of ruins wilderness mountains for non forces لیکن آگے چلتے ہیں if uncertain she she will be safe from such an act is is obligatory to fight and surrender not possible permissible thank you so very much end of discussion وہ ہے فرسٹ ڈگری جو ہے وہ اوفینس اور جب آپ کو بلایا گیا آپ نے اس کو لے کے نکلنا ہے آپ نے جہاد کے اندر جانا ہے 9.4 point four those called upon to perform jihad when it is communal the, obligation adam adam sorry sorry to interrupt isme main sirf ek point add karna chahta hu wo indecent act wala thoda leke aao upar sir wo ye hai ki agar aapko pakad ke aapse dingi dingi karna ho to fir aap mat jao jihad mein exactly so my point is کہ یہاں پہ مومنوں کی عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا کرے یعنی سلیو بنا کے اس کو خطرہ ہے کہ یہ ڈنگی ڈنگی کرے گا سیکس کرے گا اس کے لیے وہ ورڈ یوز کر رہے انڈیسنٹ ایکٹ لیکن یہی کام جب مومن کر رہے ہیں صحابہ کرتے ہیں تو پھر وہ انڈیسنٹ ایکٹ نہیں ہے I was just trying to you know یہ یہ پوائنٹ رکھنے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک جگہ پہ اچھا ان کے لیے انڈیسنٹ ایکٹ ہے اور اپنے لیے جو ہے جب یہ دوسرے کو پکڑ کے خود کرے تو یہ انڈیسنٹ ایکٹ نہیں ہے واو ہپوکریسی سر اس کو <laughs> میں کہتا ہوں بڑا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے بٹ دس از دا ریالٹی اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا میرا خیال ہے کہ یہ it's more than sufficient to Islam just based on this چلتے ہیں سر 9.4 ٹھیک ہے ایبل باڈی کے اوپر جو لڑ سکتا ہے اور وہ پیوبرٹی کو ریچ کر چکا ہے اور وہ پاگل پاگل نہیں ہے تو نہیں کر سکتے <coughs> کوئی ایسا جو دار ہے جب تک قرضہ جس نے دیا ہے وہ نہ کہ ہاں چلے جاؤ مرمرا گئے تو میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا اور some least one Muslim parent until جب تک ایک مسلمان اپنے ماں باپ سے اجازت نہ لے لے یہ والا پوائنٹ میں کلیئر کرنے کے لیے میں پچھلے سارا پڑا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے مسلمان آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ جب تک خلافت نہیں آتی ہم جہاد نہیں کرتے خلافت یہ کرے گی شرح یہ کرے گی شرح نان مسلموں کو کل کرے گی مرتدوں کو کل کرے گی کے تھرو ہوئے گا اسلامک شرح نافذ ہوگی تو یہ ہوگا اسلامک شرح جب تک نافذ نہیں ہوگی نہیں ہوگا شرح کیا بتا رہی ہے it is against military expedition muslims non Muslim caliph ٹھیک ہے خیلف کی امام کی ازن کے بغیر لیکن دو it is if there is no caliph no permission لیکن اگر خلیفہ ہے ہی نہیں تو پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں نہ مجھے بتائیں وہ مسلمان وہ کہیں کہ شافیزم ایک اسٹوپڈ ایڈیوٹک آئیڈیالوجی ہے جس کی بیس کے اوپر اتنے عرصے تک اسلام چلا میں مان جاتا ہوں کہ کسی میں اتنا دم ہو کہ وہ آ کے مجھے بات کرے ہے کوئی ہے کسی میں کوئی دم ساحل بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں بینڈ بجی پڑی ہے بھائی کہاں سے دم لے کے آئیں گے ابھی اب چھپنے کا ٹائم آ گیا ہاں ابھی اپنی بیویوں کے پلوں میں چھپیں گے یہ سر میں نے کہا تھا نا جہاد کو کمپلیٹلی ایکسپوز نہ کیا تو فائدہ کیا جہاد کو کمپلیٹلی ایکسپوز نہ کیا تو فائدہ کیا تو جہاد کو کمپلیٹلی ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیں پہلے اب شرح میں نے پڑھی ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ جب جو میں آیتیں دکھانے لگا ہوں وہ آیتیں ہم ان شرح کی بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کیوں بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کیونکہ شرح ان آیتوں سے نکلی ہے شرح کسی کو پتہ نہیں ہوتی قرآن کی کمن کیریاں اور جلیبیاں ہمارے ساتھ آگے کرتے ہیں تفسیریں پتہ نہیں ہوتی یہ کمن کیریاں پہلے ختم کر رہا ہوں میں باقیوں کو بھی اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مزید کسی نے کوئی لانا ہوگا اس کے اوپر حجت تو وہ لے کے آ سکتا ہے میرے لیے ابھی اس سے زیادہ مزید اس لیول کے اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں زیادہ ہو جائے گا ایڈم اس کے ملٹیپل پارٹس کرو کیونکہ ایک ساتھ پورا ڈوز دے دو گے تو پھر اوپر سے نہیں جانا شروع ہو جائے درست فرمایا سر آپ نے درست فرمایا تو جہاد کی آیتیں دکھا دوں آج یا رک جائیں ایک دو بتا دو اگر پورا زیادہ ہے تو ایک تین چار بتا دو تاکہ اگر نیکسٹ ٹائم مومن کچھ اس پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اپنے عالموں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک بیس تو ہونا کہ بھائی یہ آیت مرتد نے دکھایا تھا okay okay. Sir revelation order کے مطابق آپ کے پاس میں اب جہاد کی آیتیں قرآن کے کرنٹ آرڈر پہ نہیں بتاؤں گا میں ریولیشن آرڈر پہ بتاؤں گا ریولیشن آرڈر کے مطابق سب سے پہلی دفعہ جو ورڈ جہاد ہے قرآن میں آیا وہ پچیس کی باون میں آیا پھر سولہ کی ایک سو دس میں آیا پھر انتیس کی سوری مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اردو والی گنتی نہ بولوں انگریزی والی بولتا ہوں ٹوینٹی فائیو کی ففٹی ٹو میں سب سے پہلے جہاد کا لفظ آیا پھر سکسٹین کی ہنڈریڈ اینڈ ٹین میں آیا پھر ٹوینٹی نائن کی سکسٹی نائن میں آیا پھر چیپٹر نمبر 2 کی 218 ورس کے اندر آیا چیپٹر نمبر 8 کی ورس نمبر 72 میں آیا چیپٹر نمبر 8 کی ورس نمبر 74 75 میں آیا چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 142 میں آیا چیپٹر نمبر 60 کی ورس نمبر 1 چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 95 چیپٹر نمبر 47 کی ورس نمبر 31 چیپٹر نمبر 22 کی verse number 77 and 78 chapter number 49 کی ورس نمبر 15 چیپٹر نمبر 66 کی ورس نمبر 9 چیپٹر نمبر 61 کی verse number 11 and chapter number 5 کی verse number 35 chapter number nine کے اندر verse number sixteen nineteen twenty twenty two twenty four forty one forty four seventy three eighty one eighty six eighty seven eighty eight اور ایٹی ایٹ کے بعد تین اور آئیتے ہیں جس میں لفظ جہاد نہیں آیا لیکن وہ ایٹی ایٹ کے ساتھ لنکڈ ہے اس کے لیے آپ کو eighty nine ninety ninety one and ninety two اس کے اندر لفظ جہاد نہیں آیا لیکن چونکہ وہ 88 کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو آپ پورا پڑھیں گے تو آپ کو کانٹیکس آف جہاد سمجھ آئے گا these are 29 nine verses in the Quran جہاں پہ لفظ جہاد لکھا ہوا اور جہاد کی ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر پہلی تین آیتوں میں جلیبی بنتی ہے جس میں دو آیتوں کو دو اسپیشل لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ابروگیٹڈ ہے باقی کی آیتوں میں آپ کے پاس بہت ڈیٹیل میں اللہ جہاد کے بارے میں بتا رہا ہے اور وہ جب میں اس کو پڑھیں گے ہم ہم اس کے لیے ہر ایک ایک آیت کا تھوڑا تھوڑا ریفرنس پڑھیں پڑھیں گے گے کانٹیکس اور آپ کو وہ سمجھ آنا شروع ہوگا ان کو پڑھنے سے پہلے کچھ سپر چیٹس لے لیتے ہیں اور اگر موقع ملا تو پڑھ لیں گے نہیں موقع ملا تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے اور اگر کوئی مومن آ گیا تو ان کے ساتھ پڑھ لیں گے راجیش صاحب آپ حسین نام سے آئے اس کے سپیلنگ چاہے غلط کر کے آئے چاہے صحیح کر کے آئے آپ کا راجیش نام ہمیں نظر آ رہا ہے تو بلاک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یا چھوڑ دیں ساجد بھائی آپ میری ہیلپ کریں گے سپر چیٹس پڑھنے میں تو بڑا زبردست ہوگا اور ایک اور راجیش صاحب آگے ہمارے پاس یہ کیا کہتے ہیں سر یہ پڑھ لیجئے راکیش راکیش صاحب آگے راجیش نہیں ہے راکیش صاحب ہے Today, 5.9 million tons of of of lithium reserves worth worth $10 trillion found in Resi town Jammu. Jammu Now, will also become Pakistan. بن جائیں گے بڑا پیسہ آ گیا سر پاکستان کے پاس وارے واہ زبردست سر گیارہ سو میں آپ نے کیا بتا دیا جڑے ہیں سر یہ بتا دیجیے ساحل برو ہماری لاسٹ سپر چیٹ واپس پڑی جائے مزہ کرکرا کر دیا یار کیا تھا بیڈی کا لاسٹ سپر چیٹ تم نے یار وہ بیڈی بھائی ان سٹار کر دیا ہوا ہے آئی ایم سو سوری ایک میرے خیال سے کچھ تو شاعری ویری بیڈی نے مارا تھا وہ میں تبھی پڑھا تھا لیکن وہ تم نے جب پڑھا تھا تب میں نے سنا نہیں وہ تو بھول گیا ہوں میں بھائی آپ ایک دفعہ پھر چیٹ کر دیں سادہ میں وہ پڑھ دیتا ہوں ساحل بھائی سے پڑھوا لیتا ہوں مانو جی کہتے ہیں ہیلو ایڈم بھائی thank you so very much اور نیوٹرل ویو جی کہتے ہیں ایڈم صاحب big fan of yours and Sahil بھائی اونلی ریکویسٹ مومنس کو ان کا پوائنٹ آف ویو پورا رکھنے دو سر پورا تو رکھتے ہیں ابھی اور کیا رکھنے دیں آپ بیچ میں ہی اتنا بینڈ بجا دیتے ہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بینڈ نہیں بجاتا میں ریفرنس ساتھ بات کرتا ہوں یہ کہانی دیتے ہیں پرابلم ہے کہانیوں کی کہانی پہ کہانی نہ دو یار دکھا کے بتاؤ یار میں تمہارے سننے کو تیار ہوں یار کیا پڑھ رہے ہو یہ قرآن میں تو یوگی ہے ہی نہیں ہندی پڑھیں گے ہمارے ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کیا رکھا ہے کافروں کے ہندوستان میں کچھ دن تو گزارو اللہ کے افغانستان میں جب یہ جائیں گے افغانستان میں ان کو ہڈیاں ملیں گی قبرستان میں متقی متقی اللہ کے مطابق اللہ کے مطابق ورنہ پر اللہ تو جو گمراہ والوں کو گمراہ کرتا ہے تو دیٹس اندر پرابلم شر البریا جی آئے ہیں ساجد بھائی آپ ہی پڑھیے یہ کہہ رہی ہے بہت آنےسٹ مومن ہے اس کو ریگولر کالر بنائیے نہیں تو ہندوستان کے مومن سارے منافق ہو چکے ہیں آئے اس مومن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ وہ جو پہلے گزرے تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا اور اچھا. حقیقت چھپاتے چھپاتے فائنلی بول گئے تھے ایم ڈی ڈاکٹر جی کچھ کہہ رہے ہیں سر ایم ڈی ڈاکٹر کا سپر چیٹ لے لیں ساحل بھائی سوری ساحل بھائی کہہ رہے یہ اسٹریم کا پچھلی اسٹریم کا اس کے پہلے کی اسٹریم کا پچھلے مہینے کی اسٹریم کا سب اسٹریم کا سپر چیٹ چکا چکاتا کرے گا رے چکتا کرے گا رے تیرا یہ دوست I was not able to watch your life stream since last five weeks, but I had watched all streams offline. بالکل ہمارے ساتھ نیوٹرل جڑے ہیں کہتے ہیں موقع دو تو صرف بکواس ہی کرتا ہے چلو شکر ہے ان کو خود ہی پتا لگ گیا یہی میں بول رہا تھا انہوں نے اپنے نیکسٹ سپر چیٹ میں بتا ہی دیا پب جی سنی دیول کہتے ہیں بسنتی تمہارا نام کیا ہے بسنتی کیا نام ہے تمہارا بسنتی ہمارے پاس آرو سم جی آتے ہیں ایرم بھائی ڈو مومن love you no do I love you yes L L بہت مہربانی سر لو کر کے بھی ایل ایل کر رہے ہیں اچھا،, اچھا لالا جی بسنتی سے یاد آ گیا جو ابھی بندے آئے تھے گالی دے کر گئے تھے تو ان لوگوں سے میری درخواست ہے گھر جا کر اپنی اپنی بیویوں سے ضرور پوچھنا کتنے آدمی تھے یہ پوچھنا ضرور جی لالا جی آگے جی سر ہمارے پاس کرپٹو فیملی جی آئے ہیں سر یہ آپ ہی پڑھیں رہے جو انسان صرف سن کر کسی کو بھی ایشور مان کے اس اندھے سے نہیں جیت سکتے آؤ ایڈم ساحل کوئی مرچی ہے ان کی آنکھ واپس آنکھیں واپس لا سکتا ہے آئی بلو ان میریکل کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو انسان صرف سن کر بھی کسی کو بھی ایشور مان سکتا ہے اس اندھے سے نہیں جیت سکتے ہاں thank you so very much sir بالکل درست ہو رہا آپ نے بہت بہترین میں سوری میور پہ بول رہا تھا بھائی دیکھو عامر سیفی یار دیکھو یہاں تو اپنے جتنے بھی باپ ہیں تمہارے سب کو لے آؤ ایک ہی دفعہ میں I will be able in one go بہت اچھا ہوگا جتنے جتنے تمہارے ابے ایک ہی دفعہ میں آئیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا کہ میں ایک ہی دفعہ ان سب کو ایک ہی باری میں ختم کروں گا نہیں تو ان میں سے جو ایک دو ابا آ سکتا ہے اس کو لے آؤ اگر ایک دو ابے بھی نہیں آ سکتے تو خود آ جاؤ مگر مجھے چیٹ میں نہیں بتاؤ کہ تمہارا یہ ابا ہے اور یہ ابا ہے اور یہ ابا ہے اور وہ ابا ہے میں یہاں پہ جس لیول کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں جتنے ابوں کے تم نے نام لیے ہیں یہ سارے ابے مل کے بھی آ جائیں نا تو میری اس کمپلیٹ پریزنٹیشن کو جو میں نے آج دی ہے ختم نہیں کر سکتے خراب نہیں کر سکتے ہلا نہیں سکتے ہاں وہاں پہ اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے میری چیٹ میرے اس کو یوز کرتے ہوئے جلیبی بناتے ہوئے جو مرضی پریزنٹ کر لیں وہ بات نہیں ہے یہاں پہ آ کے بات رکھیں تو دیکھتے ہیں کرپٹو فیملی صاحب کا سپر چیٹ لے لیں سر فرما رہے جو انسان صرف یہ تو پڑھ لیا تھا یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا تھینک یو سر سیجیٹیرین جی آئی ہیں ہمارے پاس ایک دفعہ پھر آپ پڑھیں لے لیجیے Hmm. Adam sir seems to get get frustrated at his train of thoughts derailed. Please moments moments don't join the stream and بہت اپریشیٹ ہاں جی سر بہت زیادہ ہیں وہ ساحل کا پجامے کا نارا آ گیا ہے ساحل تمہارا پجامے کا نارا ادھر ہے تم ادھر ہو پجامہ تمہارا سلپ ہو جائے گا بیٹھے رہنا نارا ادھر ہے پجامہ ادھر ہے اوکے پکڑ کے بیٹھا ہوں پکڑ کے بیٹھو اٹھنا نہیں ہے اٹھو گے تو پکڑ کے اٹھنا نہیں تو گر گیا نا پجامہ نیچے تو کام خراب ہو جائے گا لیکن ساحل بھائی سے محبت کرنے والے بھی اتنے ہیں دیکھنا ابھی کوئی نہ کوئی نام رکھے گا ساحل کے انڈر ویئر پھر اگر ناڑا گرے پیجامہ گرے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جو انڈر ویئر رہے گی محفوظ رہے گی بہترین بہترین ساحل میری جان انہوں نے آپ کو بولا ہے روہت بھائی so much thank you and thank you Rohit بھائی آپ نے سپر اسٹیکر دیا شیو جی مائک ایوارڈ لگا دو free okay sir thank you dear Adam Seeker you are doing a great job thank you بس وجت سنترا ہے میں نے صحیح پڑھا یہ میں نے صحیح نام پڑھا ان کا بس وجیت سنترا ہے نا صحیح پڑھا ہوا ہے سنترا نام ان کا پاس پاس تھا ساڑھے انیس بیس کا تھا یہ کیا ہے جی شرول بریا شرول بریا یہ کیا پڑھ رہے ہیں سر یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو کیونکہ اس کو مستثنا کر دیا گیا ہے ساحل بھائی کس کو کس کو کس کو مستثنا کر دیا گیا ہاں یہ کون سے کانٹیکس میں انہوں نے بھیجا ہے میں بھی بھول گیا okay I am so sorry but thank you Shiv ji آتے ہیں ہمارے پاس 999 ڈالر کے ساتھ کتنے ریفرنس مارو گے ہر کتاب سے ریفرنس نکلے گا آمین بھری پڑی ہے بھائی بھری پڑی ہے کتابیں ابھی تو آغاز محبت ہے ابھی تو میں میں نے بیچ ایڈ کروں گا گا لالا جی یہاں پر یہ یہ یہ بات بھی صادق آتی ہے نا کتنے مرتد مرتد مارو گے ہر گھر سے نکلے بے بے بے شک شک شک سر آپ ہی پڑھ لیجیے کہ ٹیمنی کل کرنی تنمے تنمے تنمے تنمے ملے ہیں پیسے والا انڈیا بنے گا خوشی کی بات ہے بھائی یہ تو ہمارے لیے بہترین ہو گیا سر آگے چلتے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں Rohit big fan all of ex Muslim first child abuse incident نبی اینڈ ہز انکل الحمد للہ سر بے شک اس کے اوپر بھی اسٹریم بنائیں گے بلکہ شارٹ ویڈیو کر لیں گے زیادہ ایزی رہے گا پلیز کنٹینیو سر ایک بار پھر آتے ہیں ہمارے پاس ساحل چاچو جی پلیز ایک گالی دے دو آپ کو ایڈم ابو جی کی گالی کا واسطہ ہے <laughs> کیا ہو گیا یار پلیز کنٹینیو صاحب <laughs> گالی سن کے ان کو ہاں مجھ سے محبت ہو گئی ہے میرے منہ سے اتنی پیاری لگتی ہے گالیاں ارے ارے ارے ارے پپو پپو جی پنینی جی آتی ہیں اور کہتی ہیں کیا کہتی ہیں فرور فروع فروع فقہ فروع اچھا۔ فقہ کے واجب واجب کیا کرے ہاں، واجب احکام قتال اینڈ جہاد ود کافر بہترین بہترین بہترین اچھا اس کے ساتھ ہی ہمارے سپر چیٹ کا دور ختم ہوتا ہے thank you so very much اور میں نے کہا تھا کہ جب میں شرح پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ شرح قرآن میں سے ہی لیا گیا ہے قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھیے گا دو آیتیں پڑھوں گا باقی آیتیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کبھی اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی ان منافقوں سے کہو آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم ڈیفینڈ کرو کم از کم نکال دیں یا دفاع کرو ٹھیک ہے اچھا دیکھیں دفاع یا ڈیفینس آپ شرح کو پڑھ لیں یا آپ قرآن کو پڑھ لیں یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آتا ہے دیکھیں جب میں جہاد کی ساری آیتوں کو ڈیٹیل میں رکھوں گا تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج کی سٹریم کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے نیکسٹ سٹریم کو نیکسٹ سیٹرڈے کی سٹریم کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ سیٹرڈے کی سٹریم کو ہم جہاد کی آیتوں کو اب لے کے چلیں گے تفسیر کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور وہ ہم ریولیشن آرڈر کے مطابق لے کے چلیں گے ریولیشن آرڈر کے مطابق آپ کو کچھ آیتیں ڈیفینسو نظر آئیں گی کچھ آیتیں آپ کو ڈیفینسو نظر آئیں گی ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم پہ اٹیک کر رہے ہیں جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا کچھ آیتیں آپ کو شروع میں ڈیفینسو نظر آئیں گی کچھ آیتیں آپ کو جنیرک نظر آئیں گی جہاد کرو اللہ کی راہ میں اس ٹائپ کی پھر آپ کے پاس جو اینڈنگ پوائنٹس ہے chapter number five chapter number nine give take یہاں پہ آپ کے پاس جو جہاد کی آئٹیں ہیں وہ ڈیفینسو کی بجائے آفینسو ہوتی جائیں گی لڑائی کرو یا کم از کم دفاع ہی تو کر لو دیکھیں یہاں پہ منیمم ہے ڈیفینڈ کرنا اٹیک کرنا یہاں پہ پہلے ہے ڈیفینڈ کرنا بعد میں ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں یا تو آپ مجھے یہ کہو گے جب میں جہاد کے رکھوں گا یا تو ایک مسلمان کو یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے یا پھر اس مسلمان کو جو اسباب النزول ہے اور تفاسیر ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا کہ قرآن آپ کو پروگرشن دیتا ہے کم لوگ ہو تو کیا کرو تھوڑے بھر جاؤ تو کیا کرو زیادہ طاقت میں آ جاؤ تو کیا کرو یہ تین سٹیجز ہیں جو آپ کو جہاد کی آیتوں میں کلیئرلی اب نظر آئیں گی جس کو ہم دیکھیں گے آج میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے پروگرشن جہاد کو پڑھنے کے لیے اللہ کا بیسک حکم کیا ہے لڑائی کیوں کرنی ہے لڑائی کرنا کیوں ضروری ہے لڑائی کس لیے کی جائے گی ظالم کون ہے جیسا کہ میں نے بتایا ظالم ہوا ہے جسے اللہ کو چھوڑ دیا نے آپ کو آیتیں دی تھی ظالم کون ہے ظلم کے خلاف لڑائی کسی کو کرنی ہے کیا ریپنگ ظالمانہ چیز ہے یا کوئی اور چیز ظالمانہ چیز ہے تو بیسیکلی دیر از اے پروگرشن ان اسلام اس سلسلے کے اندر تو میں اگر آج کی چیز کو اس کے بعد اگر سمرائز کروں پھر میں اسٹریم کو تھوڑی دیر کے لیے نان مومن سے بھی گپ شپ لگا لیں گے اور لیکن ابھی کوئی نہ جڑے نان مومن میں نکالتا جاؤں گا تھوڑا سا اب سمری کرنے لگے جو آج میں سارا کچھ بولا so get ready for the summary summary سمجھ آ گئی آج کی سٹریم کے ٹاپک سمجھ آ جائیں گے ابھی سٹریم کو سٹریم کے بعد میں جو مجھے کوئی بھائی اس کے ٹائم سٹائمز دے دے گا وہ بھی میں ڈال دوں گا تاکہ لوگوں نے جہاں پہ ایک ایگزیکٹ پوائنٹ چلے جانا ہے let's look at the summary Quran کے اندر سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 151 میں سوری ونس اگین اردو میں نہیں انگلش میں بولوں گا چیپٹر نمبر 6 کی 6 کی ورس نمبر 151 کسی بھی جان کو نہیں قتل کرنا جب تک ایکسپٹ بل حق جب تک وہ حق کے مطابق قتل نہ کیا جائے حق کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کا کسی مسلمان کو مارنا پوسیبل نہیں ہے جب تک وہ مسلمان یا تو زنا نہ کرے شادی کے بعد یا قتل کے بدلے قتل نہ ہو یا وہ مرتد نہ ہو جائے یہ آیت جنیرک آیت ہی نہیں ہے جس کو یوزلی مارکیٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے مصرم مسلمانوں کے لیے اس آیت کو اگر ہم دیکھیں چیپٹر نمبر 17 کی آیت number 33 three and chapter number 25 کی آیت نمبر 68 کے مطابق تو بھی ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور مسلمانوں کے خون کے بارے میں ہے اس کو ہم صحیح بخاری کی حدیث 6878 کے ساتھ کنیکٹ کر کے ملا سکتے ہیں کیونکہ ان تینوں آیتوں کی تفسیر کے اندر یہی دیا گیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان تین صورتوں میں اس کے بعد اللہ آتا ہے کافروں کے اوپر چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو سولہ چیپٹر نمبر ٹو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا چیپٹر ہے جو نازل ہوا اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے لڑائی اوپن کر دی ہے تمہیں کہا ہے کہ لڑائی اب کرو اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں لڑائی کرنا پسند نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر لڑائی کرنا پسند ہوتا تو یہ وہی کافر تھے جو کہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں محمد کے ساتھ اور یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے محمد کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کیا حالانکہ تیرہ سال محمد گالیاں بھی دیتا رہا کافروں کو اور کافروں کے خداؤں کو پھر بھی انہوں نے محمد کے ساتھ لڑائی نہیں کی اٹیک نہیں کیا لیکن اللہ ابھی نہیں کافروں کو بول رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں لڑائی پسند نہیں ہے لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ تمہیں ناپسند ہو سکتی ہے اور مجھے پتا کہ تمہیں ناپسند ہے لیکن اب تمہارے لیے لڑائی ضروری ہے قرآن کی چیپٹر نمبر نمبر ایٹ کی آیت تبری کے مطابق یہ والی پہلی آیت تھی جو کہ جہاد کو اسٹیبلش کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تمام نان مسلموں کے ساتھ آپ نے تب تک لڑائی کرتے رہنا ہے جب تک وہ حق کو ایکسپٹ نہیں کرتے مگر یہ دونوں آیتیں بہت قریب قریب آئی ہوئی ہیں چیپٹر نمبر ٹو کے بعد تھری آیا تھا اور پھر ایٹ آیا تھا ریولیشن آرڈر کے مطابق لیکن ریولیشن آرڈر کے مطابق آئے قرآن کی جو یہ چیپٹرز ہے ان کی کوئی سی بھی ایک صورت آنے کے اوپر اس کا ریولیشن آرڈر بنتا ہے اور یہ دو یا تین چیپٹر یا چار چیپٹر یا پانچ چیپٹر ایک ہی ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کچھ ایک آیت ایک چیپٹر کی آتی ہے ایک آیت دوسرے چیپٹر کی آتی ہے یہ آیتیں بعد میں چیپٹر وائز بنائی گئی ہیں محمد کے ریولیشن ٹائم پہ چیپٹر وائز نہیں بنائی گئی کوئی بھی بندہ سورتوں کو بتا سکتا ہے کہ یہ سورتیں جو ہیں یہ ریولیشن آرڈر میں کیا ہے ان صورتوں کے اندر آیتوں کا ریولیشن آرڈر کوئی بھی بندہ محکم طور کے اوپر نہیں بیان کر سکتا لہٰذا یہ دونوں کانسیپٹ اسی طریقے سے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ٹیرر کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے لڑائی کی جاتی ہے اور لڑائی کا حکم دیا جاتا ہے لڑائی ٹیرر سے ہی جیتی جا سکتی ہے مسلمان آئی ایس آئی ایس کو ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں لیکن اللہ سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں اللہ خود قرآن کے اندر بولتا ہے جیسا کہ میں نے دکھایا تھا قرآن کی نمبر نمبر 21 کی آیت 98 سے لے کے 103 تک اللہ کہتا ہے میں ٹیرر ڈالتا ہوں اور میں نے سب سے بڑا ٹیرر تیار کر کے رکھا ہوا ہے گریٹسٹ ٹیرر میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے جب یہ مریں گے تو میں ان کو اس کے اندر ڈالوں گا اللہ اپنے منہ سے بول رہا ہے میں نے گریٹسٹ ٹیرر تیار کر کے رکھا ہوا ہے لیکن یہ جو اللہ کا گریٹسٹ ٹیرر ہے یہ گریٹسٹ ٹیرر جو ہے یہ تب آئے گا جس وقت بندہ مرے گا یہ اس وقت تو نہیں نہ آئے گا جس وقت ابھی بندہ مرا نہیں تو یہ تو مرنے سے پہلے تو ہی نہیں لگے گا لہذا اس دنیا کے اندر ٹیرر کون پھیلائے گا وہ پھیلائے گا ایک وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کو پکے طریقے سے ایکسپٹ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ہی چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 151 میں چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 100 چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 12 میں چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 60 میں چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 26 میں چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 27 میں چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 2 میں اور چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 13 میں کہ مسلمانوں cast terror into the hearts of the non Muslims کفار ٹیرر ڈالو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اللہ نے تمہارے تھرو ان نون مسلموں کے ان کفار کے ان مشرقین کے دلوں میں ٹیرر ڈالا ہے تو پھر جو ٹیرر ڈالتا ہے وہ ٹیررسٹ کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگے آتا ہے اسی انہی آیتوں کی ڈفرنٹ تفاصیر کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے اب نان مسلموں کو سلام بھی نہیں کرنا پہل بھی نہیں کرنا ان کے ساتھ ان کو پہل کرنے دینی ہے اور جب وہ پہل کر بھی دیں تو پورا وعلیکم السلام نہیں کہنا اور یہ اسپیشلی اور کرسچنس کے بارے میں کہا گیا کیونکہ جوز وہ بندے ہیں جو کہ شلوم کہتے تھے ہیبرو کے اندر شلوم کو عربی میں سلام دیا گیا محمد نے کاپی کیٹ کیا یہ بھی چیز ایکچولی میں یہ اسلامک چیز نہیں ہے یہ جوز سے آ رہی ہے نسارا بھی سلامتی بھیجتے ہیں یسو مسیح کی اگر اسے عربی میں دیکھیں تو سلام المسیح ہے مسیح کی طرف سے سلامتی لہذا سلام علیکم کرنے والے جوز اور کرسچن ہی تھے اس وجہ سے محمد نے کہا کہ ان کو تم نے پہلے نہیں کہنا یہ تمہیں کہیں گے اور جب یہ تم رستے میں ملو تو ان کو لوڑ پارٹ کے اوپر چلاؤ محمد دا کاپی پیس نے جوز اور کرسچنس کو و خوار کرنا شروع کیا وہاں پہ کہ یہ سلامتی کے حساب سے بیچ رہے ہم نے بیچنی اسے کہتے ہیں انفرٹی کمپلیکس پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جوز اور کرسچن سے نفرت اتنی زیادہ اسے ہوئی کیونکہ مدینہ میں جوز کے ساتھ نہیں ملے جوز شروع میں سمجھتے رہے کہ شاید وہی نبی ہے جس نے آنا تھا لیکن وہ وہ نہیں تھا جوز سے بھاگ گئے یہ یہود و نصارہ کے لیے کیا گیا ہے کہ نصارہ جو ہے وہ گمراہ ہیں اور یہود جو ہیں ان کے اوپر اللہ کا رہا ہے اور مسلمان ستارہ مرتبہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں جوز اور کرسچن کے ساتھ آپ نے دوستی بھی نہیں رکھنی قرآن چیپٹر کی ورس نمبر ففٹی ون مسلمان کہتے ہیں دیکھو جوز اور کرسچن تو ہمارے کتابی بھائی ہیں مائی فٹ میرا پیر کیونکہ آپ ان کی لڑکی لے سکتے ہو لڑکی دے نہیں سکتے اور لڑکی لے اس لیے سکتے ہو کہ لے کے آپ نے اس کو مسلمان بنا لینا ہے اس لیے لڑکی لے سکتے ہو دے نہیں سکتے دا اونلی آرگیومنٹ جو آپ کو ملے گا وہ یہی ملتا ہے لیکن کرسچن سے نفرت محمد کی پہلی سورت جو کہ ستارہ مرتبہ پڑھتے ہیں اسی کے اندر ہے اور اس کے بعد 551 اور ملٹیپل اور سورت ہیں جس کے اندر کرسچن سے نفرت کے بارے میں کہا گیا ہے بلکہ سے نفرت دین اسلام کا بیسک فنڈامنٹل کور ہے قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 28 جرنلی جرنلائزیشن فارم کے اندر ہر قسم کے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتی ہے اور یہاں تک کہتی ہے کہ جس نے کفار سے دوستی کی وہ اب اسلام میں ہی نہیں رہا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈر کی وجہ سے تقیہ کر کے ان کے ساتھ دوستی کرے قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 144 دوستی ود دا کفار کو ایک دو پھر جرنلائز کرتی ہے اور تفسیروں کے اندر آتا ہے ابن کثیر اسپیشلی لکھتا ہے کفار سے دوستی کرنا آگ سے دوستی کرنے کے مترادف ہے it is equal to have with fire کیوں کیونکہ آپ جب انہیں دوستی کرو گے تو اللہ آپ کو جہنم رسید کرے گا اور آپ جہنم میں فار ایور ایور سڑو گے پھر مسلمانوں کی بات آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس دونوں کانسیپٹ آ رہے ہیں لائک راف دین بھی آ رہا ہے دیر از نو کمپلشن ریلیجن ٹھیک ہے تمہارا دن تمہارے ساتھ ساتھ میرا دن میرے بھی آ رہا ہے اور پھر یہ لڑائی کی اتنی آیتیں بھی آ گئیں اور اللہ ٹیرر بھی پھیلا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں اور آگے سے بڑھ کے پھیلا رہا ہے یہ نہیں کہ ڈیفینسو طور پہ پھیلا رہا ہے اللہ آگے سے بڑھ کے پھیلا رہا ہے تو بھائی پھر یہ کانسیپٹ فلپ کیسے ہوگا چینج کیسے ہوگا بڑھے گا کیسے اس کے لیے چیپٹر میں 47 کی آیت نمبر 35 ہے اللہ فرماتا ہے ڈو ناٹ گو فار سلم سلم کی طرف مت جاؤ پیس کی طرف مت جاؤ امن و سلامتی کی طرف مت جاؤ سلح کی طرف مت جاؤ when you are the upper most جب تم طاقت میں زیادہ ہو گئے ہو جب تمہاری طاقت بڑھ چکی ہے سلم کی طرف مت جاؤ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اس آیت نے چیپٹر نمبر نمبر کی آیت کو ایبروگیٹ کر دیا چیپٹر نمبر سکس کی آیت نمبر سکسٹی ون یہ بتاتی ہے کہ جب وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو تم دوستی ایکسپٹ کر لو یا محمد لیکن پھر کچھ اسکالر ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ آج بھی قائم ہے جیسا کہ انڈیا میں قائم ہے جیسا کہ ایسی کنٹریز میں قائم ہے جہاں پہ مسلمان کمی میں ہے کہ یہ دونوں آیتیں اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے ٹائم پہ محکم ہیں اور فل ٹوس ہے اور یہ ایبلوکیٹ نہیں ہوئی جب آپ لوگ طاقت میں نہ ہو تب صلاح صفائی کرو اور جب طاقت میں ہو تو سلاح صفائی کو چھوڑ دو اسے کہتے ہیں ہپوکریسی اسے کہتے ہیں منافقت اسلام کا کور آپ کو منافقت سکھاتا ہے اسلام کا core from its very root آپ کو منافقت سکھاتا ہے ان دو آیتوں کی بیس کے اوپر اسی وجہ سے آپ کی جو اچھی آیتیں ہیں اور جو آپ کی گندی آیتیں ہیں سو کال وہ کنٹراڈکٹری لیول پہ نہیں ہے وہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائمز کے اوپر ہیں کہ کس ایریا میں آپ کتنی طاقت میں ہو کس ایریا میں آپ کتنی طاقت میں نہیں ہو آپ نے اس طریقے سے اس اس ایریا اور ٹائم کے اوپر انٹریکٹ کرنا ہے اور کام کرنا ہے ابھی تک میں نے جتنی بھی آیتیں بتائی ہیں ان آیتوں میں سے ایک بھی آیت کے اندر لفظ جہاد نہیں لکھا ان ساری آیتوں میں کتال لکھا ہے حرب لکھا ہے یا ٹیرر ڈالنا لکھا ہے روب بر روب جیسے کہ محمد کو بھی کہا گیا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے محمد کو ایک مہینے کی مسافت سے ٹیرر دیا لوگوں کے دلوں میں کہ محمد ابھی ایک مہینے کی مسافت پیچھے ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ محمد آئے گا اور ہمیں و نبود کر دے گا محمد جس ایریا کی طرف چلتا ہے ایک مہینے پہلے لوگوں کو ٹیرر فیل ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح سے ہلاکو خان کا لوگوں کو پتا لگتا تھا کہ ہلاکو خان اس علاقے کی طرف چل پڑا ہے تو لوگوں میں ٹیرر پھیل جاتا تھا جنگیز خان اس علاقے کی طرف چل پڑا ہے لوگوں میں ٹیرر پھیل جاتا تھا کہ وہ آئے گا اور تباہ بربادی کر دے گا محمد کا ٹیرر بھی ایک مہینے کی مسافت سے تھا جولیس سیزر جس علاقے میں گیا تھا لوگوں کو بتایا جاتا تھا فتوحات کرتا آ رہا ہے مار ڈالے گا تباہی کر دے گا ایک مہینے کی مسافت سے پتا لگتا تھا same as the case here اب اگر آپ اتنی ساری آیات کو سمجھ نہیں سکتے تو میں چار آیتوں میں گیم ختم کرنے لگا ہوں قرآن چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو سولہ جو کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ لڑائی کو پیار کرتا ہے Quran chapter number forty seven کی آیت نمبر فور قتل کرو گردنوں پہ مارو تباہ برباد کرو جب تک اسلام قبول نہ کریں چیپٹر نمبر تھرٹی تھری کی آیت نمبر سکس اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں ٹیرر ڈال دیا ہے تمہارے لیے تمہارے تھرو مسلمانوں کے تھرو اللہ نے ان کے دلوں میں ٹیرر ڈال دیے اور چیپٹر نمبر نائن کی verse number five kill those wherever you find them اور گھات لگا کے بیٹھو گھات لگا کے بیٹھو جب تک کہ تم انہیں مار نہ ڈالو یا یہ اسلام قبول نہ کر لے جس کے لیے اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے جب تک یہ زکات نہ دینا شروع کر دیں نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں ان ساری چیزوں کو جب سمجھتے ہیں ہم پھر ہم دیکھیں گے جہاد کی آیتوں کو جو کہ ہم اب نیکسٹ باری دیکھیں گے کیوں کیونکہ جہاد کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا بیس اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ قرآن قتل و قتال کو کیا کیسے یوز کر رہا ہے لڑائی کو کیسے یوز کر رہا ہے کتال کو کیسے یوز کر رہا ہے حرب کو کیسے یوز کر رہا ہے جب ہم نے یہ سارا کچھ سمجھ لیا ہے اب جب ہم جہاد کی آیتیں پڑھنا شروع کریں گے اور اس کی تفاصیر کے اندر جائیں گے تو کسی بھی نان مسلم یا مسلم کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج کی سٹریم اس چیز کو کلیئر کر رہی ہے کہ اللہ لڑائی کیوں کیا کہہ رہا ہے اور لڑائی ہی جہاد ہے یہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور لڑائی اوفینسو ہے ڈیفینسو نہیں ہے کیونکہ ڈیفینسو اور آیت number hundred and sixty seven nine کی آیت نمبر ہنڈریڈ سکسٹی سیون یہ بولتی ہے جہاد کرو جہاد کرو پیسے سے اور مال سے اور جان سے یا کم از کم اور منیمم ملک کا دفاع کرو ملک نہیں سوری ملک نہیں اپنے مسلمانوں کا دفاع کرو یا دفاع کرو so defence now is on the second level اب آپ طاقت میں آ چکے ہیں مکہ کو آپ نے قبضہ کر لیا ہے اب آپ کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے you have the power non مسلموں کو آپ نے اس ملک سے نکال دیا ہے نشت و نبود کر دیا ہے ہاوی ہو چکے ہیں اب ڈیفنس سیکنڈری پوزیشن پہ آتا ہے پرائمری پوزیشن کے اوپر نہیں آتا پرائمری پوزیشن پہ اب آپ کا اوفینس ہے آپ نے آگے سے بڑھ کے جہاد کرنا ہے آگے سے بھڑ کے اٹیک کرنا ہے دس از دا کور آف اسلام ان ایسنس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا ریڈیکلزم اینڈ فنڈامینٹلزم یہ دو انگلش کے جو ورڈ ہیں جس کو مسلمان بار بار یوز کرتے ہیں کہ ہم ریڈیکل اسلام نہیں ہیں مگر ریڈیکل ورڈ یوز ہی ہوتا ہے گوئنگ to the root or the origin of a theory going to the extreme position of a particular theology تو اگر آپ ایک پکے پکے مومن ہیں جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا وہ بدون کہتا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اسلام بالکل قبول نہیں کیا بلکہ اسلام ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترا تم نے تب تک اسلام قبول نہیں کیا جب تک جب تک تم اللہ اور اس کے نبی کی فل اطاعت نہیں کرتے سب مشن کے ساتھ تو ایک مسلمان کے لیے کمپلیٹ اطاعت کرنا ضروری ہے اس کا کمپلیٹ ریڈیکل ہونا ضروری ہے مسلمان کے لیے مومن کے لیے ورنہ اللہ کہتا تو نے اسلام قبول ہی کیا you have not accept Islam اس بلکہ اسلام تیری گردن سے نیچے نہیں اترا تیرے حلق میں بیٹھا ہوا ہے صرف اور اللہ ایسے لوگوں کو مشرق مشرق نہیں کہہ رہا منافق کہہ رہا ہے اور منافق جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے جہاں پہ لکڑیاں سڑیں گی وہاں پہ منافق سڑے گا ہپوکریٹ کے اوپر منافق کے اوپر میں نے پہلے ایک سٹریم کر لی ہوئی جنہوں نے نہیں دیکھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ہپوکریٹ یا منافق کے نام سے لائف سٹریم موجود ہے فنڈامنٹلسٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے فنڈامنٹل بھی ایک بیس ورڈ ہے کہ کسی بھی چیز کے ایسن اینڈ فاؤنڈیشن کو کو بیسکس پکڑ لینا اسلام کی بیسکس ہیں جو میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں قرآن حدیث کے تھرو اور شریعہ کے تھرو جو میں نے آپ کو دکھایا شرح بھی تھوڑی سی <coughs> تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں ہم جب جہاد کو دیکھیں گے تو شرح کو مزید ایکسپلور کریں گے اور آپ کو شرح کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا میں لیکن آج ہم نے کچھ بیسک تین سیکشن شرح کے پڑھے جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرح اسلامیہ گولڈن پیریڈ آف اسلام کے اندر امام شافی رحم اللہ علیہ کس طریقے سے جہاد کو ایکسپلین کر رہے ہیں so there is nothing called fundamentalist in Islam there is nothing called radical Islam rather یہ ہی اصل اسلام ہے جو لوگ اس کو نہیں مان رہے وہ یا تو آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ منافق ہیں جب آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یا منافق ہیں ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا اسلام وہ صرف منہ سے بول رہے ہیں ان کے گلے سے نیچے نہیں نہیں اترا تیسری بات کوئی ہے کیونکہ اگر کسی نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ تو بیسکلی نہیں ہے اس نے صرف کلمہ گو ہے اس کو کلمہ گو کہتے ہیں اور کلمہ گو قرآن کی روح سے مسلمان ہی نہیں ہے گردن سے نیچے اترا ہی نہیں اسلام ان کے تو this is the basics of essence of Islam اگر آپ ریڈیکل نہیں ہیں تو ان ریالٹی قرآن کے مطابق آپ مسلمان ہی نہیں آپ منافق ہیں یو آر منافق قرآن کے مطابق اگر آپ ریڈیکل نہیں ہیں اور اگر آپ ریڈیکل ہیں تو آپ ٹیررسٹ ہیں تو بیسیکلی اگر خود مول کا سٹوری خود جج کر لو کہ اگر آپ ریڈیکل ہیں تو آپ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں اور اگر آپ ٹیررسٹ نہیں بنتے ریڈیکل نہیں ہوتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے کیونکہ لکھا ہوا ہے آپ کو پڑھا دیا آپ کو بتا دیا آج کے دن میں آئے دے دیں تو اگر آپ مسلمان ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کلمہ پڑھیں تو آپ کیا ہوئیں گے منافق ہوئیں گے اللہ قرآن میں بولتا ہے chapter chapter number number number سے سے تک تک تک قرآن تو at the the end of day یا تو منافق ہو منافق ہو تو جہنم میں سڑو گے چاہے کلمہ پڑھ لو نہ پڑھو تم منافق ہو منافقوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور نبی کو اللہ نے کہا کہ منافقوں کے ساتھ بھی لڑائی کر ان کو جہنم حاصل کر اگر منافق نہیں رہنے جاتے پکے مسلمان ہو جاتے ہو تو پھر ٹیررسٹ بن جاؤ گے کٹر پنتھی ریڈیکل لیکن وہ سب ریڈیکل نہیں ہے that is the level of مومن وہ مومن بنے گا یہ آج کی بیس تھی کل سوری نیکسٹ سیٹرڈے کو ہم جہاد کی آیتوں کے اوپر مدلل طریقے سے تفاصیر کی روح سے احادیث کی روح سے اینڈ سیرا کی روح سے محمد نے ان آیتوں کو کیسے یوز کیا ان ساروں کو آپ کے سامنے رکھیں گے میرا خیال ہے آج میں نے کوئی تیس پینتیس آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں میں ہمیں کافی ہیں آج کے لیے کافی لیکچر ہو گیا بڑا thank you so very much بہت بہت دھنیہ واد آپ سب لوگ یہاں پہ جڑے اور سنا ساحل بھائی اینڈ ساجد بھائی آپ لوگوں کا مائک دیتے ہیں میں تھوڑا سانس لیتا ہوں thank you so much Lala ji very beautifully explain اور بہت آسانی سے آپ نے سمجھایا ہے آئی ہوپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ابھی تو ہم جہاد تک پہنچے بھی نہیں ہیں یہ تو سما بندہ ہے اب کمنگ ویکس جی۔ میں اور اس میں کیا ڈیٹیلز ہے وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی ساجد سو گیا ہے کیا نہیں نہیں جاگ رہا ہوں وہی دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کیا بہترین خلاصہ کلام ہے اور کتنے اچھے انداز میں آپ نے لاسٹ ٹائم سمجھایا واہ میں تو بالکل مدغم ہو گیا آپ کے اس انداز بیان پر کیا بات بہت زبردست کچھ سپر چیٹس ہیں سر وہ لے لیتے ہیں پھر سٹریم کا اختتام کریں گے چاچا چودری جی ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں سیکنڈ چائلڈ ابیوز انسیڈنٹ ہاں آپ پڑھیں سر سائل بھائی لے لیتے ہیں چاچا چودری کہہ رہے ہیں second child second child abuse incident is نبی اینڈ امی عائشہ ویری ٹرو بھائی چاچا چودھری صاحب بینرجی آفیشیل صاحب کہہ رہے ہیں in Bengali language we call to B H بھائی اکول ٹو وائی دھنیہ واد دھنیہ واد اکول ٹو دھنو باد دھنیہ باد دھنیہ باد etcetera thank you so much Banerjee صاحب آپ انفارمیشن آپ کے دینے کی ایج منہا صاحب کہہ رہے ہیں پر دادا کا ناموا عبد بے مطلب بے مطلب عبد المطلب یہ واضح تھا مطلب، ادھر سومی کی کہہ رہے ہیں ایڈم ہم بہت دن نہیں سنا چلو ایڈم سے ام بھی سن لیں گے ہم سومی جی تھینک یو سو مچ دو دفعہ کہہ دیا امب امب تینو امب دا نہیں پتا پاپر کرارے God bless you bro thank you sir جو جڑے بات کیا اگر آپ لوگ اگر نہ جڑتے تو ایڈیشنل آج ہم نے کنزیوم کیا ہم نہ کنزیوم کرتے جائے مسلم آئے گا اس سے بات کر لیں گے نہیں آئے گا تو نان مسلم سے اب ہم بات کر سکتے ہیں یعنی کہ ابھی میں اوپن کرتا ہوں لوگوں کے لیے نان مسلم کے لیے بٹ لیکن جب وہ ایک ایک ربط جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے دیکھیں میرے پاس پاور پوائنٹ پرزنٹیشن نہیں ہے میں پاور پوائنٹ پرزنٹیشن کے ساتھ بات نہیں کرتا ہوں نمبر ایک بات نمبر دوسری بات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں رن ٹائم کے اوپر مجھے یاد آتی ہیں کہ یار اس کی تفسیر میں میں نے یہ پڑھا تھا اور وہ میں رن ٹائم کے اوپر دے رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور میرے نوٹس بہت کچے نوٹس ہوتے ہیں ہاتھ والے کچے نوٹس اس کے اندر کوئی لکھا ہوا پڑا نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پڑھ چکا ہوا ہوں رٹ چکا ہوا ہوں اور میں رن ٹائم کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں یوزلی اسٹریم سے صرف گھنٹہ پہلے میں ایک دفعہ ویریفائی کر رہا ہوتا ہوں اپنی چیزیں اور رف نوٹس بنا رہا ہوتا ہوں اس سے زیادہ ٹائم میں تیاری نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کی کیونکہ میں یہ اتنا پڑھ چکا ہوں اتنا رٹ چکا ہوں اس چیز کو کہ اب مزید میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو میرا جو ربط ہے جو جو جو جو جبرائیل مجھے ریولیشن دے رہا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نان مومن جڑتے ہیں نا اور وہ کوئی سوال کر دیتے ہیں نا اب ہو گیا کیا ہوتا کیا ہے کہ جو چین آف تھاٹ ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ آپ کا ایک سوال جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ یہ ہوا ہے کہ وہ ٹاپک کے اوپر ہوتا ہی نہیں اٹس لائک ہر دفعہ وہ ڈفرینٹ جگہ جا رہا ہے جس کا کوئی رابطہ ہی نہیں بنتا ربط ہی نہیں بنتا لالا جی یہ شگفتگی تازگی اور سہر البیانی با کمال با کمال اسی لیے تو میں کبھی کبھی چاہتا ہوں آپ کو امام سہر البیان کو جی بہت بہت سر اپریشیٹ سرول کہہ رہے وار میں ہاتھ لگنے والی کافروں کی عورتوں کے لیے بولا اوکے سمجھا ہم تبھی جو کور کیے تھے انڈیسنٹ ایکٹ uh, کی جو بات اس پہ انہوں نے کہا تھی یہ بات دیپک کے کہہ رہے how Momina can like black tent اور letter box that is Barkha بھائی بچپن سے کنڈیشننگ کی جاتی ہے اس وجہ سے وہ ان کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے ششانک شرما کہہ رہے ہیں Adam will you consider talking to Muhammad حجاب قرآن کو لکھنے والا لکھنے والا کہہ رہا ہے لکھنے والا چلیے کیا کرے ابھی اوکے تو بھائی نان مومنٹس جو ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں جڑ جائیں ہم سکس نان مومنٹس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اچھا لالا جی ایک صاحب کمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آج کسی مرتد کا قتل ہوا ہے پاکستان میں آپ کو کچھ معلوم ہے کیا اس کے متعلق یا جس کو معلوم ہے تو بتلا سکتا ہے سر ایگزیکٹلی نام مرتد کا نہیں ہے اس نے سو کال بلاسفمی کی تھی جس کی بیس کے اوپر سب کچھ ہوا ہے تو it's all together a separate thing لیکن اوبویسلی بلاسفمی کی تھی تو مرتد تو ہوگا نا بائی ڈیفالٹ بلاسفمی کرنے کے لیے مرتد ہونا ضروری ہے اور نمبر ایک بات نمبر دوسری بات جس نے بلاسفمی کی بذات خود اس نے اسلام چھوڑ دیا تو دونوں چیزیں ایکولی ہیں لیکن لالا جی اگر اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو دوسرے فرقے والے بھی بلاسفیمی کرتے ہیں سر کرتے ہیں نا کوئی یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے اگر کوئی تو ان کے نزدیک وہ بھی بلاسفیمی ہوتی ہے جی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کے مطابق جو میجر میجر ایشو بڑھ جاتا ہے ان کے مطابق وہ یہ ہے نا کہ پھر بائی ڈیفالٹ وہ ان کو مسلمان بھی نہیں نا کہتے کافر کہتے ہیں نا آپ کو یہ بھی تو پتا ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے کے کفر کے فتوی بھی تو دائر کرتے ہیں اسی وجہ تو کرتے ہیں جی اچھا گائی چھ لوگ آلریڈی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں لے لیا ہے ابھی اور باقی لوگ پلیز ٹرائی نہ کریں چھ لوگ جو نصیب والے تھے چھ نصیب والے اور والیاں وہ جڑ چکے ہیں باقی لوگ ابھی ٹرائی نہیں کرے سب سے پہلا نمبر جو ہے للن ڈوبے گورکھپور آفیشیل صاحب کا ہے میں آپ سب کو نمسکار کرتا ہوں اور ریئلی آج میرے لیے گریٹ ڈے ہے اور میں تو اتنا دیوانہ ہو چکا ہوں یار میں راستے چلتے گاڑی چلاتے آپ لوگوں کو سنتا رہتا ہوں اور بہت بہت دھنیہ واد ساحل جی کو اور میرے ہردے پری بھائی ایڈم سیکر کو آپ لوگ ستیہ کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہو ستیہ کی راہ جو دکھا رہے ہو واستو میں قابل تعریف ہے اور ہردے کی انت گہرائیوں سے میرا آشیواد میرا مطلب ساتھ ہے آپ آپ لوگوں کو نشچت سماج سماج میں سدھار کا کام ہونا چاہیے ہم اور کسی کو دھرم کی برائی بھی اسے نہیں سمجھنا چاہیے گلتیاں کہیں بھی ہو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو جس سے ایک سوستھ اچھے سماج کی پریکلپنا ہو ہم سب انسان اور انسانیت کے لیے کام کریں بہت ہی سراہنی کاریہ ہے آپ لوگوں کا اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گا آپ لوگ ہیرو ہو آج کے ڈیٹ میں انڈیا میں ایڈم سیکر چونکہ ساحل بھائی تو ہمارے ہندوستانی ہیں ان کو سب پتا ہوگا ایڈم سیکر ان کو انڈیا کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا ان کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ you are the great hero اس سمے آپ ہندوستان میں تہلکا مچا رہے ہیں آپ لوگ thank you so much sir Lallan Dubey sir بہت بہت شکریہ اپریشیشن کے لیے بہت بہت اچھا، لالا جی ہر گہرائیوں سے دل ایک ہی ہے <laughs> دل کی انت گہرائیوں مطلب اس کی آپ جی۔ لمبائی چوڑائی ناپ ہی نہیں سکتے اس کا میزرمنٹ آپ نہیں کر سکتے میں سمجھ گیا تھا میں لالا جی سے پوچھ رہا تھا کوئی نہیںری سوری مچ سر آپ کی ہندی اعلیٰ کی ہے اور <laughs> مگر thank you so very much sir آپ جڑے بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا بہت بہت دھنیہ واد thank you thank you sir thank you so much Lallan ji خیال رکھیے اپنا گڈ نائٹ بہت بہت بہت دھنیہ واد شاہل بابو ٹو فورٹی فائیو پہ گڈ ایوننگ بول رہی ہوں میں سوری ویلکم گڈ مارننگ ہونے والی ہے گڈ مارننگ ہونے والی ہے hello Adam sir big fan اور میں آتی رہتی ہوں آپ کی اسٹریمس میں میں ریگولرلی سنتی ہوں جتنا ٹائم ملتا ہے ایڈم سر ایک چیز آپ سے پوچھنا تھی کہ جو پاکستان میں جو سب چیزیں چل رہی ہے مطلب یو نو مارا ماری اور یہ سب چیزیں تو یہ مطلب جتنا دکھا رہے اتنا ہے کہ ایسا کچھ فیک دکھا رہے ہیں مطلب کیا ہو رہا ہے یہ اور جو ابھی ٹرکی میں جو کیونکہ Turkey ninety percent is an Islamic country تو جو ٹرکی میں جو ابھی ارتھ کو ایک آیا ہے six thousand people are dead اللہ میاں یہاں کیا کر رہے ہیں مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ میاں کو تو گولی مارے نا یہ تو بکواس بات ہے اللہ میاں تو بابا جی کا ٹھلو ہے جب ارتھ کویک آتا ہے تو نان مسلم کنٹری میں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے جب مسلم کنٹری میں آتا ہے تو پھر او ہو ہو یہ کیا ہو گیا anyhow long story short دیکھیں پاکستان میں جو اس قسم کی حرکات ہو رہی ہیں یا ون پرسن کو باقی سب کو تو کورٹ جاتے ہوئے یا کورٹ سے نکلتے ہوئے قتل کر دیا گیا مسلمانوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ویٹ کر لے کے کورٹ آف لا کے کرتے ہیں کہتے ہیں کورٹ آف لا سے چھٹ جائے گا مار ڈالو اس کو آپ ہسٹری پڑھیں جا کے سرچ کریں اس ٹاپک کے اوپر آپ کو مل جائے گا بے انتہا ڈیٹا مل جائے گا تو سر پھر ان کی پاپولیشن سڈن کم کیوں نہیں ہوتی مطلب پھر ایسا کیوں کی مطلب کیونکہ نان مسلم کنٹریز میں ایسا کرتے ہوئے اسلام فوب کا کانسیپٹ کیوں لے کے آئے گئے ہیں کیا خیال ہے آپ کا یہ بیس سال سے اسلام فوب کا ورڈ کیسے نکلا ہے جب جب آپ کے پاس ایکس مسلم فرنٹ پہ آ کے بولنا شروع ہوئے اور اسلام کی کٹر پنتی کو ایکسپوز کرنا شروع ہوئے تو ایک کانسیپٹ آف لے آئے اسلام فوب نہ ہو اب ہر کوئی اسلام فوب بن جاتا ہے جو اسلام کی اس لیے دکھائے اسلام فوب بن گیا حالانکہ سب سے بڑا کافروفوبیا فوبیا محمد نے کریٹ کیا ابھی آج آپ کو دکھایا ٹھیک ہے تو at the end of the day اسلام جو ہے وہ اسلام فوبیا کافر فوبیا کریٹ کرتا ہے by by default definition Rabia Rabia کیا ہوتا ہے ساحل سر آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہ انڈیا میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ ایک مسلم لا بھی فالو کرتے ہیں جیسے کہ ساحل سر میرے ڈیڈ کو بھی رابیہ لڑکی کا نام ہے اور رابیہ کا مطلب ہوتا ہے four one two three four وہ ربا ہوتا ہے رابے تو نہیں سائل سر یہ ویسا ہے کہ جیسے اگر آپ کو کسی کو کار سیل کرنی ہے اور اگر اس نے پہلے سے ہی رابعہ مطلب یہ جو بھی ہے میں میرے کو شاید ورڈ یاد نہیں اچھا، ربا ہاں ربا سوری سوری وہ میں کنفیوژن ہو گیا سر ربا مین دیٹ از گڈ یہ تو مزہ ہی آ گیا ساحل بھائی ہاں وہی لیکن ہم پکڑ لیتے ہیں تھوڑا سا ڈسکرپشن دیتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں ہم تو آپ دونوں اس کے بارے میں کچھ بتایا تینوں کیا انٹرسٹ حرام ہے اسلام میں ایسا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو نہیں نہیں نہیں ساحل سر آپ سمجھے نہیں ربا مطلب میں بولنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے میرے ڈیڈ کو ابھی کار بیچنا تھی تو کیا ہوا کہ کسی مسلم کو انہوں نے بیچنے سے اس لیے منع کر دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسلمس میں کیا ہوتا ہے کہ وچن مطلب آپ کا وعدہ ہوتا ہے کہ آپ نے وربلی کسی کو بول دیا کہ ہاں میں یہ تمہار کو دوں گا اور اس کے بعد اگر آپ نے انڈین کے حساب سے اگر رجسٹری وغیرہ کروا رکھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ کورٹ میں وہ مسلم لا جو کہ ربا ہے یا راویہ جو بھی ہے جی میں آپ کو اس کے تحت اسلام کے مطابق ربا جو ہے نا وہ اپلائی نہیں ہوتا تو وہ شریا کوڈ میں چلا جائے گا میں ربا نہیں دوں گا ٹھیک ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے اسلام میں ربا یعنی کہ انٹرسٹ لاؤ نہیں اس کے لیے مداربہ ایک اور چیز ہے اور اس کے لیے کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور چونکہ آپ لوگ انڈین اس چیز کو جانتے نہیں لہٰذا آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی وہ ڈفرینٹ طریقے کی ڈاکومنٹیشن کو اپنے شریعہ کورٹ میں لے جا کے اس کے اوپر گیم ڈال سکتا ہے سو اس وجہ سے آپ کے والد صاحب نے آپ کو منع کر دیا لیکن یہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے تو اس کے اوپر کسی دن کر لیں گے اسٹریم لیکن یہ اتنا ایسا چھوٹا سا اتنا چھوٹا سا کانسیپٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو دو منٹ میں بتا دوں ان شارٹ صرف یہ بات کر دوں تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جس کو آپ یوز کرتے ہیں اس چیز کے اوپر رینٹ لے سکتے ہیں لیکن آپ انٹرسٹ نہیں لے سکتے اس کے پیچھے بڑی گیم چلتی ہے بڑی گیم بنائی گئی ہے اور اچھا، اچھا۔ وہ کسی اور دن آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے سر آپ ایک بار اسٹریم رکھیے گا ٹھیک ہے سر بائے سر میں جاتی ہوں کافی لوگ اور سر آپ لوگ آپ کے کھانے پینے کا پلیز دھیان رکھیے گا پلیز پراپرلی سوئیے گا اینڈ وہ مجھے ہمیشہ ٹینشن لگی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو نیند پراپر نہیں ملتی ہے تو میں تو سو جاتا ہوں ایڈم کا بھروسہ نہیں سوتا بھی ہے کہ نہیں سوتا ہے وہی نا سر چلیے میں نکلتی ہوں sir good night sir bye take care sir thank you so much next caller is Bharat Dev صاحب اچھا سائل بھائی ویسے بات یہ ہے اس وقت جتنے بھی بھائی لوگ آئے ہیں نا سوائے جی ایس جے کے جب میں مسلم کی اسٹریم کرتا ہوں تب ان پاس کوشچن ہوتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ آ کے بات چیت کریں اب سوال نہیں ہے ویسے آپ دیکھیں سوائے جی ایس کے باقی لوگوں نے سوال نہیں رکھے تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ بھائی اس وقت آ کے ڈسٹرب نہ کیا کرو یا نان مسلم ٹائم میں یا نان مسلم اسٹریم میں کر لیا کرو جی بھرت جی ارم بھائی نمسکار سائل بھائی نمسکار جی۔ نمسکار سر ساجد بھائی کو بھی نمسکار یار چلو آپ سے میں سوال کرتا ہوں یہ نمسکار میں اور نمستے میں فرق کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے آئی ڈونٹ نو یا کچھ لوگ نمستے کہتے ہیں کچھ لوگ نمسکار کہتے ہیں فرق کیا ہے ایک ہی ہے سب ایک ہی ہے سب ایک ہی مطلب ہے جی بتائیے سر حکم کریں میں تو ایڈم بھائی آپ کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا پر آپ کی تعریف کرنا تھا ایسا ہوگا جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانے کا برابر ارے بھائی ارے بھائی نہ کریں آپ تعریف سر دھنیہ واد سر آپ کا میں سر آپ کا آپ کا یہ پلیٹ فارم یوز کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ یہ لوگ کر آپ یہ کام کر رہے ہیں جو بھی آپ یہ موومنٹ چلا رہے ہیں تو ہندو لوگ جو ہے میں اپنا آپ کو بھی انکلوڈ کروں گا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری لڑائی نا دوسرے لڑے تو ہم کیا ہے نا یہاں پہ نا اس چیز کو نا انجوائمنٹ کی طرح لینے لگتے ہیں کہ چلو یار ہنسی بھی ہوتا ہے یہ وہ چلو ہم یہ نہیں کرتے کوشش کہ ہم کسی کو بھی شیئر کریں کسی کو بتائیں کہ ایکس مسلم نام کی کوئی موومنٹ چل رہی ہے جو کہ میں نے بھی اپنے کافی جو ہمارے سناتنی لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی دھیان ہی نہیں دینا چاہتا تو ساحل بھائی اگر آپ اگر آپ اگر یہاں سے کچھ بولیں لوگوں کو سیویئرٹی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں ضروری ہے اور ان کو بھی کیوں جاننا ہے جب ان کے گھر سے کوئی بچہ یا بچی لو جہاد کا شکار ہوگی مومن بن جائیں گے تب پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیں گے چینل جی اور ساحل بھائی ایک چیز اور میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات میں تو ساحل بھائی ایڈم بھائی کا ایک الگ طریقہ بات کرنے کا آپ کا ایک الگ طریقہ بات کرنے کا پر یہاں پہ میں تھوڑا ٹائم لیتے وقت تھوڑا سا ٹائم لیتے ایڈم بھائی کو ایک بات کہنا چاہوں گا کوئی بھی ان کو صلاح دے تو ایک نا کئی گاؤں میں تو وہاں سے کوئی مہاتما کوئی سنت لوگ گزر رہا تھا کوئی بندہ سنت مہاتما تو لوگوں نے گاؤں والوں نے اپیل کی کہ آپ مہاراج جی سانپ کو سمجھائیں اور یہ نا ہمارے کو ہمارے لوگوں کو جب مرضی اٹھا کے کھا جاتا ہے دو تین چار پانچ جب مرضی تو ان سنت مہاتما نے اس سانپ سے بات کی تو اس کے بعد اس سانپ نے کیا کرا اس سانپ نے وہاں پہ لوگوں کو گاؤں میں کھانا بند کر دیا تو تھوڑے دن بعد جب وہ سنت مہاتما اس گاؤں سے دوبارہ گزرے تو دیکھا اس سانپ کو نا بہت زیادہ چوٹیں لگی ہوئی تھی اس کا منہ منہ پھوڑ رکھا تھا ایک آدمی آنکھ بھی پھوڑ دی اس کی دانت وانت بھی توڑ دیا اس کے تو وہ مہاراج جی اس کے پاس گئے بھائی سانپ کو بولا بھائی یہ کیا کرا ت نے تو مہاراج جی سے اس نے کہا کہ بھائی آپ نے سمجھایا تھا کہ لوگوں کو نہ کھا تو سنت مہاتما جی نے اس کو بولا کہ میں نے تیرے کو یہ بولا تھا کہ تو کاٹ مت تو کھا مت پر تو نے تو فنکارنا ہی چھوڑ دیا تو تو بالکل ہی وہ بن گیا گگو تو جو ایڈم بھائی کا اپنا ایک وہ تھا نا اسٹائل مطلب اپنی ایک طریقہ تھا بات کرنے کا وہ ایڈم بھائی شاید یہاں پہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے گالی دے دیتے تھے پر ہمیں تو کوئی دقت نہیں تھے تو گالی میں یہ نہیں کہہ رہا گالی دینی اچھی بات ہے نہیں پر ایڈم بھائی کا جو اسٹائل ہے نا ایک دم مطلب پتا ہے آپ کو تو وہ تو اے کے فورٹی سیون سے چلا دیتے ہیں دار دار دار دار دار دار اور ان کا الگ ہی جواب ہے تو ان کو اپنا جو وہ ہے ایڈم بھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو جو وہ نیچرلی ہے نا قدرت نے جیسا ان کو بنایا ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اگر ایڈم بھائی کو بھرت بھائی اس پہ نہیں جی۔ نہیں آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہر کسی کو الگ الگ انداز پسند آتا ہے سمجھ میں آئے کسی جی، کو جی۔ ایڈم کا وہ انداز جو پہلے تھا مطلب، ایک دم ایک دم مطلب hundred and ten percent aggressiveness اور اس طریقے کا جو انداز تھا بہت سے لوگوں کو وہ پسند آتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ انداز پسند آتا ہے تو ہولسٹیکلی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کس انداز کے ساتھ ہمیں زیادہ بینیفٹ ملے گا ایٹ دی اینڈ ہمیں ہاں ایٹ دی اینڈ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سمجھانا چاہے سمجھ ہے جی۔ تو اگر ایک دم سے ہمیشہ آپ جو ہے ایک ہی فلو میں ایک دم سے اگریسونیس ہی رکھو گے تو سامنے والا پھر بات ہی نہیں کرے گا آپ سے یہ بھی بات صحیح ہے پر حقیقت میں یہ بات ہے فیملی کے ساتھ سوچ سمجھ کے آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ کس کے ساتھ اگریسونیس دکھانا ہے کس کے ساتھ نہیں دکھانا ہے جی، جی۔ چینج <laughs> کر لیا اور واقعی میں بھی اس بات کو کہنا چاہوں گا بھائی نے اپنا اچانک ہنڈریڈ پرسینٹ نیوٹن لے لیا آپ بھی نہیں نہیں نہیں نہیں بات تو صحیح ہے یہ ابھی کیا ہے نا کہ ابھی دیکھو اپنی ماں کے ساتھ ہی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں ویسے تو اگر یہ تو یہی چاہتے ہیں ہم کہ ہماری اسٹریمز جو ہیں وہ بچے اور لیڈیز بھی دیکھ سکیں کیونکہ یہ ایک ایسی جی، چیز جی۔ ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں پہنچائیں گے تو وہ جب بڑے ہو کے پہنچیں گے اور اس چیز کو سمجھیں گے تو it will be it might be too late so this is the whole idea so sir thank you sir آپ جڑے سر بہت بہت دھنیہ واد آپ کا سر تھینک یو ایڈم بھائی تھینک یو ساجد بھائی ساحل بھائی thank you thank you so much Bharat Nimesh Bhat ji Nimesh بھائی جی ایڈم جی نمیش بھٹ نمیش بھٹ <clears throat> بات یہ بٹ ہوتا ہے تو پی ٹی پٹ نہیں ہوتا جی۔ تو اس طریقے سے لالا جی اگر ڈی او ڈو ہوتا ہے تو جی او گو کیوں نہیں ہوتا سیڈ اور جی، ایک دم زبردست سر بہت دن سے سر آپ سے اچھا ساحل جی آپ کی تو وہ ایک دو بار میں غلطی سے وہ اسٹوڈیو میں انٹر ہونے والا تھا ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے بلاک کیا ہے تو مجھے نکالیے نا آپ نے مجھے فرسٹ جنوری کو بھی نہیں نکالا نان <laughs> <laughs> مسلم میں پھر آپ کیونکہ لکھا ہوا ہے نہیں ایڈم جی وہ میں جڑا تھا سپٹمبر یا اکتوبر میں لیکن جنوری میں سب کو ہاں مجھے جمانت نہیں ملی ہے تو ذرا وہ کر دیجیے نا ساحل بھائی چلیے میں لاگ ان جب کروں گا میرے اس میں سیم یارڈ پہ تو میں آپ کا نام دیکھ کے نکال دوں گا میں شیور اور ایڈم جی آپ کو تو میں اپنا گرو مانتا ہوں آپ کو تو دل سے مینس ریسپیکٹ ہے اور یہ جو ابھی ہاں اور سر ابھی یہ جو بولے نا کہ ہندو آپ کو کیجوئل لیتے ایسا کچھ نہیں ہے سر آپ دیکھیے آج میں پورا تھکا ہوا تھا آنکھ میں نہیں دے پھر بھی میں آپ کا سیشن اور میں سر فیس بک پہ تقریباً ستائیس گروپ میں آپ کے یہ جو آتے ہیں آپ کے ایڈم سیکر جی کے ساحل جی کے اور منا بھائی اب تو میں سر منا بھائی کو بھی جوائن کر رہا ہوں کیونکہ اس کی جو فنی لینگویج ہے نا وہ مجھے بہت ہی ہنس آتی ہے حکوم اچھا۔ جی، سبال ہے بہت اچھا کام کر رہا اچھا ہوں یس یس سر اور باقی سر مجھے آج ایک سوال تھا میں ایکچولی اسلام کے اوپر اسٹڈی کر رہا مینس یہ تھوڑا وہ پڑھ رہا تھا میں تین چار سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں سر ایڈم سیکر جی اور ساحل جی اور ساجد امام جی بھی بیٹھے آپ تینوں لیجینڈ ہے تو ایک سوال آپ جو جواب دیں گے نا وہ مجھے ماننے میں آ جائے گا کہ سر یہ جو قرآن ہے یا جو حدیثیں ہے یہ جو پروفیٹ کے مرنے کے بہت سالوں بعد لکھی گئی ہے تو سب سے مینس جتنے بھی نبی ہے سب سے خراب کیریکٹر ان کا ہی دکھایا گیا ہے اسلامک اسکرپچر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ حدیث اور یہ قرآن سب اوتھینٹک ہے یا پھر یہ جو اکرانتا تھے اس نے اپنے حساب سے یہ سب لکھا ہوا ہے صرف ایک ہی سوال میرا تو یار پھر آپ مسلمان ہی نہیں رہ سکتے اگر یہ سب کچھ بات پھر آپ مسلمان ہی نہیں رہ سکتے ساحل بھائی آپ بتائیے نہیں بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیے ہر ایک اینگل سے لوگ جو ہے وہ اسلام پہ سوال اٹھاتے ہیں کچھ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ محمد نام کا کوئی کیریکٹر تھا ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہاں، ہاں۔ احادیث ہے یعنی حدیث کی کتاب ہے یا سیرا جو ہے یا پھر قرآن جو ہے یہ بات کے لوگوں نے اس کو گڑی ہے ایک نام پہ کہ ہاں، اپنی بات کو منوانے کے لیے تو اس اینگل سے بھی بات کر رہے ہیں لوگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں جیسے سچوالا جی ہے وہ اس اینگل سے بات کرتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ جو ہے جیسا میں ہوں ایڈم ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے جو چیز اویلیبل ہے اور جو مسلمان جس کو مانتے ہیں ہم اس کو ہاں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مانتے ہو کہ واقعی میں کوئی ایسے ایسا ایک پرسن تھا ہسٹری میں تو وہ آپ کی اوتھینٹک کتابوں کے حساب سے بھی ان کا کیریکٹر جو ہے وہ انسانیت کے مطابق نظر نہیں آتا صحیح نظر نہیں آتا تو ہم اس اینگل ہاں۔ سے کام کرتے ہیں so everyone is working in their own way absolutely fine کسی کو اس طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کسی کو اس طریقے سے سمجھ میں آتا ہے یس یس یہ تو بات صحیح ہے سر آپ کی جی لیکن سر یہ دیکھے کہ آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھائی اسلام چودہ سو سال پہلے ہے لیکن یہ لوگوں کا الگ ہی ٹیوننگ وہ بچتا ہے کہ بھائی ہم تو آدم کے زمانے سے جبکہ آدم نے نہ کبھی حج کی تھی نہ حلال کھانا کھایا تھا اس کا آج آج ساحل بھائی میں ایک مسلم کے ساتھ ڈیبیٹ میں میرا فرینڈ ہی ہے تو وہ بتا رہا تھا کہ آدم کے زمانے سے اسلام ہے میں نے بولا تمہارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا میں نے بولا ایک کام کر لا الہ الا اللہ آدم الرسول اللہ بول دے اگر یہ جی۔ تمہارا کلمہ ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ اسلام پہلے سے وہ بولا نہیں کلمہ تو ہمارا یہی ہے میں نے بولا تو بس میں نے بولا محمد کے ماں باپ تھے وہ تھوڑی مسلم تھے وہ بولا نہیں وہ بھی مسلم نہیں تھے میں نے بولا تھوڑا تو دماغ لڑا تو اچھا، اسلام چودہ سو سال پہلے اس میں میں آپ کو بتا دوں جی سر ہاں سر کہ قرآن میں یہ دونوں باتیں لکھی نہیں ہیں <clears throat> قرآن میں تین مقامات پہ لکھا ہوا ہے محمد تو پہلا نبی ہے تو سب سے پہلا بندہ ہے جس نے اسلام قبول کیا محمد از دا فرسٹ آف دا مسلم مسلمانوں میں سب سے پہلا ہے لیکن مجھے بتا سکتے سب بتا یار آپ لوگ پہلے بات تو ختم ہونے دو یار sorry sorry sir sorry sir کل تے مکن دے اور ریفرنس ہی لے لینا یار نہیں نہیں sorry sorry sorry sir sir please continue آپ بھی مومن بن جاتے کبھی کبھی ریفرنس کے بغیر آپ کو پتا میں بولتا ہی نہیں نہیں سر وہ لوگ نا اس لیے تو چیپٹر نمبر ون کی آیت نمبر 163 قرآن چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 11 12 قرآن چیپٹر نمبر 34 کی آیت نمبر 44 یہ تینوں آیتیں بولتی ہیں کہ محمد جو ہے وہ سب سے پہلا مسلمان ہے ٹھیک ہے لیکن at the same time Quran کے اندر لکھا ہوا ہے ابراہیم مسلمان تھا mm-hmm. نہ تو وہ مشرق تھا نہ وہ کچھ اور تھا بلکہ رادر وہ ایک حنیف تھا اور مسلمان تھا قرآن mm-hmm. کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم جو تھا وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور وہ اللہ کو مانتا تھا اللہ کو ایکسیپٹ کرتا تھا اور قرآن کے اندر موسا کو بھی مسلمان کہا گیا نا یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے ان اٹ سیلف کہ ایک طرف آپ یہ بولتے ہو کہ محمد تو سب سے پہلا مسلمان ہے آیتیں میں نے آپ کو دی دی ایک طرف آپ آدم کو بھی مسلمان کہہ رہے ہو موسا کو بھی مسلمان کہہ رہے ہو ابراہیم کو بھی مسلمان کہہ رہے ہو اور کوئی بیس کو اور نبیوں کے نام ہیں ان کو بھی آپ مسلمان کہہ رہے ہو پرابلم یہ ہے کہ محمد نے جب چوری چکاری کرنا شروع کی آیتوں کی محمد واز دا بگیسٹری چوری کے لیے اسلام کی ایک ٹرمینالوجی ہے ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن نہیں آیا تھا دیکھیے اگر آپ نے ابراہیم کو پڑھنا ہے تو آپ بائبل میں سے پڑھو گے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے جس کو آپ تورا کہتے ہو ہیبرو تورا وہاں پہ کہیں پہ ابراہیمک ریلیجن نام کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی یہ مسلمانوں نے انڈیا کے اندر ایک ٹرمنالوجی اسٹیبلش کی ہے ریلیجن ہاں اب جی۔ اگر میں <clears throat> اگر میں کہوں کہ تمام ہندو ریلیجن تو کیا آپ میری اس اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کہو کہو گے گے یا فالسفائڈ فالسفائڈ سر کیونکہ ورلڈ ریلیجن ہندو اسکرپچرس میں کہیں پہ لکھا نہیں ہوا تو پھر پھر جس وقت آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایبراہیمک ریلیجن تو آپ کس طریقے سے مان لیتے ہیں that's my point number one یہ مسلمانوں کی ایک اسٹوپیڈیٹی ہے جو کہ انڈیا کے اندر ایبراہیمک ریلیجن کے نام پہ انہوں نے کٹر پنتی لگائی نہیں شروع کی ہے اور کچھ نہیں ہے ایبراہیم کے پاس کوئی ریلیجن نہیں تھا بائبل میں جینسس میں ابراہیم کے بارے میں ذکر ہے اور ریلیجن کا نام نہیں لکھا ہوا کہیں پہ ونس اگین اس کو خدا نے کہا میں نے تجھے چن لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس علاقے سے نکل ٹھیک ہے اور تو اس علاقے کی طرف چلا جا علاقوں کے نام ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ اپنے پاس فوجیں کٹھی کر اور یہ اس علاقے میں جو باقی لوگ ہیں ان کو اس علاقے سے باہر نکال نہ نہ نہ کہا یہاں سے نکل میں نے تیری لینیج کے اندر ایک قوم اٹھانی ہے اور اس کے لیے میں ایک مقدس سٹی دے رہا ہوں جس کا نام ہے اسرائیل ادھر جا اور وہاں پہ اپنے آپ کو بسا لے اپنی قوم کو بسا لے جو سٹی میں وہ تھا اس سٹی کے اوپر لڑائی کا نہیں کہا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں سیم از دا کیس یہ ابراہمک ریلیجن نام کی ٹرمنالوجی نکالی ہے یہ مسلمانوں نے نکالی تھی انڈیا کے کرسچنز اور جوس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جوس کو تو ایسا بہت نفلت کرتے ہیں سر میں وہی بتانے لگا sir try to comprehend what I'm saying انہوں نے وہ سیم اچھا۔ گیم کی جو محمد نے کی کہ جب مدینہ گیا جوس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے جوس کو اور نصارہ کو شروع میں اہل کتاب کہہ کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جب جوز نہیں ملے تو جوز کو چھتر پڑنا شروع ہو گئے اور چھتر چھتر کر کے انہیں وہاں سے نکالا جب وہ ایک قلعے قلعے میں چلے گئے تو فائنلی اس پہ بھی قبضہ کر کے ایک دن میں سارے کے سارے جوز مردوں کا ستیہ ناش کیا قلعہ قلم کیا same is the case India جوس کو میں اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جوس اپنے اسکرپچر کو پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں انڈیا میں جوز اس وقت بھی مسلمان محمد کے ساتھ نہیں جڑے اور انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں جڑے ٹھیک ہے لیکن انڈیا میں نسارا نسارا تو نہیں ہے کرسچنس نسارا تو ایک اسلامک ورلڈ ہے میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ اسی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ لوک وارم کرسچنس ہیں they do not know what their books ان کو پتہ نہیں ان کی کتاب کیا کہتی ہے مسلمان ان کو جھوٹ بول کے ہیلے کے ساتھ حیال کے ساتھ اپنی طرف لے جاتے ہیں اور وہ چلے گئے سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جب آپ اپنی کتاب نہیں پڑھو گے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ کے کمن کیری ملا کے اپنی طرف ملا سکتا ہے اور مسلمان یہ سب سے زیادہ کرتا ہے کیونکہ yes, اس کو yes. جھوٹ بولنا اور ہیلا کرنا الاؤڈ ہے سو hmm. so, یہ سیم چیز انہوں نے کی اور انہوں نے ریلیجن ٹرمنالوجیز کے اندر ڈالنے کی کوشش کی اور ڈالا ابراہیم ایک ریلیجن انہوں نے کہا ہاں ہم بھی ابراہیم کو مانتے تم بھی ابراہیم کو مانتے ہو اور ہم بھی عیسا کو مانتے تم بھی عیسا کو مانتے ہو ہم بھی موسا کو مانتے تم بھی موسا کو مانتے ہو یہ لو آؤ میرے ساتھ آؤ ویئر ایز کرسچنس کی Bible it is very clear کہ اگر تمہیں کوئی اور گڈ نیوز بتائے کرائسٹ کے بارے میں other than what we have told you never accept do not accept ٹھیک ہے تو ایک کرسچن کبھی بھی مسلمان کے ساتھ اس لیول پہ نہیں جڑ سکتا وہ اسے کھلا سکتا ہے پلا سکتا ہے اچھا ویوہار کرے گا کیونکہ وہ اس کا نیبر ہے لیکن اس کو اسکرپچرلی اپنے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتا scripturally they have to be separate they have to be hundred percent separate scripturally مگر انڈیا میں اسکرپچرلی انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہے کئی جگہوں کے اوپر تو اس میں بھی ابھی پرسینٹ ہو گئے یہ لوگ زیادہ بن رہے تو اس کا سیکولرزم انڈیا میں بھی انڈیا میں جب ڈالیں گے انڈیا ہاں تو یہی تو بتا رہا ہوں تبھی تو انڈیا میں یہ سب کچھ ہوا انڈیا میں سب سے زیادہ نقصان دیکھو جب یہ سیکولرزم کو سٹارٹ کیا گیا اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھائیاں اسٹڈیڈ اور وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ گئے اس وقت اگر آپ دیکھو تو گوگل کے اندر آپ کو انڈین ملے گا آپ کو فیس بک میں انڈین ملے گا آپ کو دنیا آپ کو ناسا کے اندر انڈین ملے گا ٹھیک ہے انڈیا دنیا میں ہر جگہ پہنچ گئے لیکن انہوں نے اپنی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی باقی سب کچھ پڑھ لی اپنی کتابیں نہیں پڑھی جیسے ہی وہ یہ ہوا آپ کے پاس ناسٹک ہندو انکریز کر گیا بہت زیادہ ٹھیک ہے ایتھیس ہندو انکریز کر گیا مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس مسلمانوں نے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں بھی قبول کروایا ٹھیک ہے سیم وہی چیز ہو رہی ہے وہاں پہ اپنی کتاب کو بھول گئے نہیں پڑھا باقی سب کچھ پڑھا رہے ہیں بچوں کو اپنی کتاب نہیں پڑھا رہے سیکولرزم جو ہے وہ ایک بہت اچھا کھیت ہے مسلمانوں کے لیے جس میں وہ بیج بوتے ہیں کیونکہ مسلمان کے یعنی پاس سن لیں ہاں۔ مسلمان کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے اب اگر آپ کو ہاں۔ اپنی چیز نہیں پتا اور آپ اس کے اندر بیج بو دیں گے کہ تمہاری چیز غلط ہے ہاں۔ تو آپ کے پاس دو چیزیں آ جائیں گی پہلے وہ اپنی چیز ہاں۔ چھوڑے گا پھر اگر آپ مزید اس میں بیج ہوئیں گے آپ اپنی طرف کھینچ لیں گے یا وہ ایٹ لیسٹ اپنی چیز چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا دس از دا ریالٹی اور یہ جو برٹن میں ہوا اس سے پہلے انڈیا میں شروع ہوا آپ کا کیا خیال ہے ہاں۔ کہ یہ جو <clears throat> یہ جو ہے آپ کا کیرلا اسٹیٹ اس میں تینتیس پرسینٹ مسلمان کیسے ہو گئے ایم ہی ہو گئے یہ پراپر ہاں۔ کینڈا جو ہوا ہے کیرلا میں سب سے بڑا یہ ایم ہی تو نہیں ہو گیا اسی وجہ سے ہوا ہوا ہے so you need to learn your own history کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑا آئی ڈونٹ نو کہ آپ ایتھیس ہیں ہندو ہیں کیا ہیں لیکن یہ جو سیکولرزم ہے یہ پروان چڑھاتا ہے اسلام کو کیونکہ اس کو ایک گراؤنڈ مل جاتی ہے which is not ready which is ready to accept different things کیونکہ اس نے اپنی چیزوں کو پڑھا ہی نہیں ہوا اور اس کو جب آپ کریٹیسائز کرو گے اس کی چیز کو اچھا ہاں یار یہ تو غلط لگ رہا ہے مجھے ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اتنی جلدی نہیں چھوڑتا کیوں کیونکہ مسلمان کو ڈرایا بہت گیا ہوا اللہ ڈراتا بہت ہے ہاں۔ وہ ڈر کی وجہ سے اتنی جلدی نہیں چھوڑتے لیکن ہاں۔ کسی اور دھرم کے اندر کسی اور آئیڈیالوجی کے اندر یہ والا ڈر ہاں۔ نہیں ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوئے گا یہ ڈر نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ سیکنڈ چیز ہے نا کہ لیو کر دینا وہ زیادہ آسان ہے اینڈ دیٹس دا ریالٹی لیکن سر آج ابھی دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے جو بتایا نا کہ ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں لیکن سر ساحل سر آپ مجھے وہ ذرا ان بلاک کر دیجیے گا اپنی اسٹریم میں ساحل ساحل ساحل سر اچھا، سر سر چلے گئے ہاں۔ ٹھیک دمگی good bye good night thank you sir good night اچھا اس کے پہلے لالا جی آپ نے جو ابراہیم کے متعلق بتایا تھا وہ عال عمران کی سکسٹی سیون تھی نا ماں کانا ابراہیم و یہودیہ ولا نصرانیہ ولاکن کانا حنیفہ مسلم و ماں کانا من المشرقین تو لالا جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو نبی کی ایک حدیث ہے ترمیزی کی غالباً کہ کن تو نبی آدم بین روح و جسد میں اس وقت بھی نبی تھا آدم جب روح اور جسم کے درمیان تھی وہ اروا میں تھا نا عالم اروا میں اس دنیا میں تو نہیں نا ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر اس کے اوپر ڈفرینٹ حجتیں بنتی ہیں تو بیسیکلی یہ ایک اور ٹاپک آ جاتا ہے نرسا لیکن وہ عالم اروا <clears throat> جی، میں عالم اروا میں ہونے کا کوئی مقصد نہیں بنتا نا عالم اروا میں محمد پروفٹ کس کے اوپر تھا بابا جی کے ٹھلے کے اوپر یا اللہ کے اوپر right? اسی طرح جب عہد و پیمان لیا گیا تھا ہم لوگوں سے تو یہ بھی عالم ارواح کی ہی باتیں ہو رہی تھی لیکن عالم ارواح میں جب عہد و پیمان لیے گئے تھے وہاں پہ پروفٹ کی ضرورت نہیں ہے نا you need to understand what I'm saying عالم ارواح میں دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھ گئے نا تو یہ آپ دو سیکنڈ کے اندر اس پوائنٹ کو ختم کر سکتے ہیں دیکھیں عالم اروا کے اندر ساری روح ہیں ایک روح نہیں ہے رائٹ right? آدم جی. سے لے کے اب تک جتنی روح ہیں سب کے سب عالم اروا میں ہیں رائٹ جی وہ اللہ کو دیکھ رہی ہیں اللہ کو سن رہی ہیں ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے دیکھ رہی ہیں ناٹ جی۔ میٹر کہ وہ ان کو فزیکل آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے اچھا مجھے بتاؤ وہاں پہ پروفٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے ہیں یہ اللہ کے بیان میں ہے ان کو اللہ نظر آ رہا ہے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ان کو گمراہی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ تو مجھے قرآن دے مجھے میرے پہ قرآن اتار پہاڑوں نے انکار کر دیا فلانے نے انکار کر دیا لیکن ہیومن نے کہا کہ ہاں میں اس کا بوجھ اٹھانے کے تیار ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بھٹکوں گا تو بھائی اس کو وہ تو تو وہاں پہ each and every person is a Muslim اس کو کسی پروفٹ کی کسی مسنجر کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میسنجر کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بات انسانوں تک پہنچائے جب وہاں پہ ہر انسان بذات خود کمیونیکیشن میں اللہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہر چیز سو وہاں پہ پروفٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے دس از اے فالسیفائڈ آئیڈیا جو کہ لیٹر آن کریٹ کیا گیا ہے اور یہ آپ دو منٹ میں ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کو لاجک سمجھ آ جائے کیونکہ یہ لاجک میں مسلمان کو سمجھاؤں گا اس کو دس منٹ لگیں گے ٹکرے مارتے ہوئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں what is the purpose of prophet اسلام میں کمیونکیٹ میسج جو اللہ نے دیا فرشتے کے تھرو اللہ بات نہیں کر سکتا اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ میں بیبلی کری پروفٹ کی بات نہیں کر یہاں پہ وہ ایک ڈفرنٹ پروفٹ ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے اسلامک پروفٹ اس کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام کیونکہ اللہ نارمل ہیومن سے بات نہیں کرتا وہ فرشتے سے لے کے وہ بات ایک عام بندے تک پہنچا دے بالکل تو جب وہاں پہ آپ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہو اللہ سے دیکھ رہے ہو یہاں پہ آپ گمراہ ہو نہیں سکتے ہدایت پا نہیں سکتے آپ تو آلریڈی ہدایت پہ ہو you know it you can see it you know it اور آپ قسمیں کھا رہے ہو ہاں ہاں اللہ جب میں نیچے بھیجے گا نا اور میرے دماغ سے چیز نکال دے گا نا پھر بھی میں تجھے پہچان لوں گا ناؤ وہاں پہ آپ کو پروفٹ اٹھ کی ضرورت ہی نہیں بالکل جو نبی یا رسول ہوتے ہیں وہ ایک کنیکٹر کہتے ہیں نا شاید وہ جڑنے کام خدا کے بعد ڈائریکٹ آپ تک آ نہیں سکتی تو وہ ایک کمبنیشن ہوتا ہے تو وہاں تک جب بات جائے گی پھر وہ آپ کو بتلائیں گے اور وہاں جب آپ عالم اروا میں ڈائریکٹ خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو پھر وہاں رسول اور نبی کا کیا کام exactly. بھرت سنگھ جی کہتے ہیں ارم بھائی پلیز میری کوئی بات بری لگی ہو تو برا نام بنائیے گا لو یو میرے بھائی ارے نہیں یار کیسی بات کریں آپ بالکل thank you so very much آپ جڑے آپ کا دھنیہ واد ہے لو فار اسلام کہتے ہیں نو اللہ جبرائیل نبی ان ٹرکی وکٹمز ریجیکٹ جنت ہے ان ٹرکی لکھا نا ٹی یو آر کے تو جی جی ایک سناتنی جی کہتے ہیں لالا جی مجھے ڈسکورڈ پر ریپلائی کر دو سر بالکل کر دیتے ہیں سر ریپلائی کیسے کروں سب تک آپ میرا سرور جوائن نہیں کریں گے یا بی ڈی بائی سرور میں آ جائیں وہاں پہ میں جڑ گیا ہوں وہاں پہ گپ شپ لگا لیں گے دشا پریخ پاریخ پاریخ پاریخ ارم سائل آئی تھنک ہتنا is branding Islam herd like animals what's your take keep up the good work Sajid بھائی آپ بتائیں سر کیا فرما رہے ہیں خطرہ جو ہے وہ اسلامک برانڈنگ برانڈنگ برانڈنگ ہے جیسے آپ جانوروں کے اوپر برانڈنگ نہیں کر لیتے گرم سیخ کے ساتھ لگا کے اس کے اوپر برانڈ کر لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو اس معاملے سے ابھی تبدیل کر رہا ہوں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا یہ بہت اشلیل لونڈا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی اسٹریم اور اپنے لہجے کو اس قابل بنا لوں کہ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں حالانکہ میں بیک اسٹیج بتلا دوں گا اگر یہ بھائی جڑ جائیں تو زبردست اچھا، دماغ میں آ رہی ہے میرے سیجیٹیرین جی کہتی ہیں یار یہ تو وہی کہانی ہو گئی کہ گدے پر بیٹھے سر ساجد بھائی آپ ہی پڑھیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہی کہانی ہو گئی کہ گدے پر بیٹھو تو بھی ایشو نہ بیٹھو تو بھی ایشو الحمدللہ پنینی جی آئے ہیں ایک دفعہ پھر نمستے از اے سینٹینس نمسکار از اے ورب نمستے میں شارٹ میں رکھوں گا اپنے آپ کو اتنی زیادہ میں نہیں پڑھوں گا ٹینشن ہو جائے گی میرے کو مگر نمستے شرما جی کہتے ہیں mess created by him in London sir وہ میس تو چل رہا ہے نا جب تک جو ہے نا یہ آپ کا ویسٹرن وہ لوگ صرف دیکھیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کچھ نہ کہو ورنہ ان کی وجہ سے موب لنچنگ وغیرہ شروع ہوتی ہے اور کام خراب ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ کام خراب تو تب ہوگا جب یہ مزید بڑھیں گے اور تب تو خراب ہوئے گا ہی ہوئے گا تو ابھی تھوڑا سا کام خراب کرا لو تاکہ سیدھے کر لو لیکن یہ ہمارے ویسٹ سمجھ نہیں رہا سمجھے گا تب جب بہت لیٹ ہو جائے گی اور پھر یہ انڈیا کی طرح لڑائی کرے گا اور میں تو چاہتا ہوں کہ برٹن میں کام جلدی جلدی جلدی ہو کیونکہ جتنا ہوگا اتنا ہی جلدی کینیڈا سمجھ سمجھ جائے جائے گا گا اتنا اتنا ہی ہی جلدی جلدی امریکہ آسٹریلیا سمجھ جائے گا تو ہمارا جو ہے بوائلنگ پوائنٹ کے قریب قریب پہنچ چکا ہے برٹن اور میں چاہ رہا ہوں کہ بوائلنگ پوائنٹ پورا کا پورا بوائل ہو جائے پھر ہی سمجھ آئے گی Sharma ji thank you for your four ninety nine super chat ارے ارے ارے ایکس مسلم جی نے فورٹی نائن پاؤنڈ کا سپر دیا ہے اور یہ کہتے ہیں Lala ji example different type of Islamic deception this should be a for all finished by now ex Muslim Abdul ji thank you so very much for a very very red type offer Lallan ji Lallan ji کو سن کے پیارے امروز بھائی کی یاد آ گئی للن جی آئے تھے نا آپ کو ہندی میں کہہ رہے تھے دل کے گہرائیوں سے استقبال ہردے کی گہرائیوں سے thank you so very much نہیں ان کو تو تھینک یو بھی نہیں کرنا یہ اچھی نہیں ہے <laughs> ہمارے پاس ایکس مسلم عبد جی آتے ہیں ایک دفعہ پھر سے کہتے ہیں ساحل بھائی are you hosting your livestream on the of February twenty twenty three یعنی کہ سنڈے کو اف ناٹ نو پرابلم جے ہند بھائی ساحل بھائی اسٹریم بنا رہے ہیں کل کہ نہیں بنا رہے ہیں نہیں کل تو گیارہ کل تو بارہ ہے یعنی کہ آج بارہ یعنی ہو گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آج نہ انیس کا پتا نہیں ہے ساحل صاحب خیال میں ساحل صاحب کون سے والے خواب ہیں مہاوے خواب ہیں اوکے سو سو گئے لگتا ہے اور پلیز کنٹینیو سر ایک دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں ایرم ابو جی ساجد بھائی سے ایک سوال ہے حضرت ساجد بھائی آپ سے سوال ہے آپ ہی پڑھیے سر فرما رہے کہ ایڈم سیکر کا ختنہ کس نے کیا تھا اور حلال ڈنگی ڈنگی کا طریقہ کیا ہے ارے یار یہ تو حضرت ایڈم تھا آپ کا نہیں سوری لالا جی سر یہ بہت ہی اصلی قسم کا سوال ہے میرے خیال میں ہم اس کو سکپ کرتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے جی ہمارے پاس پہلا ختنہ ابراہیم نے کیا تھا اس کے پہلے ختنوں کا رواج نہیں تھا کوئی ختنہ نہیں کرتا نکلاری سے ہے نا جی بالکل کلاڑا سے مارتے تو شاید گوٹیاں بھی نکل جاتی لیکن چلیں آگے چلتے ہیں ترون جی ہمارے ساتھ لاسٹ کالر نمستے ایڈم بھائی ساجد بھائی جی سر نمستے سر سر میں تو آپ کو رات رات میں آپ سنتا رہتا ہوں میں تھو بنگالی اور ہندی اتنا اچھا نہیں آتا ہے وہ بولتا تھا کہ وہ بولا کہ ایک دن کی قرآن میں پھر میں تو چونک گیا تب تو اتنا نالج نہیں تھا قرآن کا تب بولا تھا کہ پھر تو اسے انوینٹ کرنے والا تو کوئی مومن ہونا چاہیے تھا اسٹیفن کتنا اچھا ہاں آپ لوگ دیکھ کے اس کو بھی شیئر کیا ہے وہ مجھے اور کچھ نہیں بولتا پہلے بولتا رہتا تھا کہ بہت سائنٹیفک ہے یہ ہے ہے وہ پھر بہترین آپ لوگ شیئر کیا اس کو بہترین ہو گیا سر میں آپ سے جی آپ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو اسٹیم کرتے ہیں آپ پڑھائی کتنا کرتے ہیں پڑھائی تو بہت چاہیے اس کے لیے تو ایک اسٹیم اتنا وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے سر پڑھائی کر لی ہے نا اسلام چھوڑنے کے لیے آپ اس پڑھائی دنیا کو دکھا رہے ہیں لالا ہوگا جی سر جی لالا جی میں سپر چیٹ نہیں بھیج سکتا میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن لالا جی میرے پاس دل ہے جو دھڑکتا ہے آپ کے لیے اور نکال کے دے دوں کیا لیکن میری ہونے والی گرل فرینڈ برا مان جائے گی آپ بولو تو جان دے دوں اتنا ہاں یار میں اس طریقے سے بولا کہ ساحل بھائی جاگ گئے دیکھو میں ذرا مذاق میں لالا جی سن نا یار میں سپر چیٹ نہیں بھیج سکتا میرے پاس پیسے نہیں سمجھا کیا بلو ایسے پڑھوں گے تب اچھا اچھا یہ ایکس مسلم عبد بھائی جو انیس فروری کا اسٹریم کا بول رہے ہیں تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے پوچھا تھا ان کو ایکس مسلم عبد بھائی آپ مجھے ای میل بھیج دیجیے انیس فروری کو کیا ہے کیونکہ انیس فروری سنڈے ہے سنڈے کو نارملی میری اسٹریم نہیں ہوتی ہے تو اسپیشل ہے تو آپ بتائیے گا تو اس حساب سے پلان کرتے پھر کیونکہ سنڈے کو موسٹلی جو ہمارے دوسرے احباب ہے ایکس مسلم احباب ان کی اسٹریم ہوتی ہے تو میں سنڈے نہیں کرتا ہوں تو کچھ اسپیشل ہے تو بتائیے گا ضرور <clears throat> تو جی, جی، کو نمستے سر آپ کو تو میں پہلے دیکھا تھا ایک دو سال پہلے ٹی وی پر ایڈم بھائی کو تین مہینے پہلے سے سن رہا ہوں جی شکریہ تو ہم نے ڈیمو بھی کر کے دکھایا تھا لوگوں کو کہ کیسے کرنا ہے تو میں وہ شیئر کر دیتا ہوں میں نے آلریڈی کمیونٹی پوسٹ میں میرے ڈال دیا ہے ڈال دیا وہی کمیونٹی پوسٹ شیئر کر دیں ذرا اسکرین پہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے ہاں اور ایک دفعہ پڑھ دیں میری جو کل ٹویٹ کرنا ہے بائی دا وے تہن جی آپ کو سپر چیٹ دینے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں شیئر کر کے that is also more than sufficient so please do not feel کہ بیڈ کہ آپ سپر چیٹ نہیں دیتے میں نے کمیونٹی پوسٹ میں ڈالا ہے یہ والا جو ہے یہ ہیش ٹیگ رہے گا سے دیکھنا صرف ای e کیپیٹل ہے اور لاسٹ میں جس کو نالج ہے اس سے بھی یہ سوال رکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ آلریڈی ایک ہو چکا ہے تو اگر سیم سیم کریں گے تو پھر وہ اس میں نہیں جائے گا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ٹرینڈنگ میں نہیں جائے گا اس وجہ سے ہم کو ہر بار کچھ الگ الگ لانا پڑے گا اس وجہ سے ہم نے کمیونٹی اچھا، پوسٹ میں چلے جانا نا سب لوگ یہاں سے آپشن پلس کر دیتے ہو گیا کافی زوم ہے پانچ سے آٹھ بجے شام کو India time five P M to eight P M چلو five P M to eight P M India time اور جو جس کے نئے آئی ڈیز بنائے ہیں ٹویٹر پہ وہ لوگ پانچ سے زیادہ ریٹویٹ مت کرنا نہیں تو وہ اسپیم میں چلا جائے گا نئے آئی ڈی جتنے بھی ہے نائنٹی ڈیز سے کم جس کے آئی ڈیز ہے پرانے وہ پانچ سے زیادہ ریٹویٹ مت کرنا اور بلو والوں کو ٹیگ مت کرنا جو نارملی بلو ود بلو ٹیک والے جو ہے ان کو آپ لوگ ٹیگ کریے ورنہ پھر آپ کا وہ بھی اسپیم میں چلا جائے گا بلو ٹیک والے کون سے ہوتے ہیں جس کو بلو ٹیک ملا ہوا ہوتا ہے نا ٹویٹر پہ بڑے بڑے لوگ ان کو اگر زیادہ ٹیگ کریں گے تو پھر وہ اسپیم میں چلا جائے گا اوکے چلیں ٹھیک ہے گائز یہ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے پانچ سے زیادہ ٹویٹ جی۔ نہیں اگر نائنٹی ڈیز سے کم آپ کا پرانا ٹویٹر آئی ڈی ہے جیسے پی ایم وغیرہ کو ٹویٹ نہیں کر سکتے آپ وہ سوتراز کی مجھے دیں گے تو میک شیور میں ہو یا سادی آسان ہندی میں ہو نہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہونا برنجر اوکے برنجل برنجل آفیسر <laughs> کہتے ہیں religion can reform faults but Islam never do it's West Bengal India sir thank you so very much sir بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آج کی اسٹریم کو اختتام دیتے <clears throat> لاسٹ ورڈ دے دیں ساجد بھائی پہلے آپ دے دیں پھر ساحل بھائی دے دیں اور پھر ہم اسٹریم بند کرتے ہیں گڈ میں تو کافی لیٹ ڈولا تھا لیکن جتنا میں نے دیکھا اس میں تو میرے علم میں کافی اضافہ ہوا اور امید ہے کہ اس کے بعد کا جو چیپٹر آئے گا دونوں کڑیوں کو اور آپس میں ملائیں گے تو پھر خلاصہ کلام اور واضح ہو جائے گا حالانکہ وضاحت یہاں پہ حت المقدور ممکن تھی اور مکمل تھی لیکن لالا جی بس اسی طرح چلتے جائیں اور پڑھتے جائیں اپنے خواہشات آپ کے ساتھ بھائی گائز پکچر ابھی باقی ہے یہ ٹریلر تھا اور اس کا جو پورا باقی جو پارٹس بچے ہیں اور جو دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ باقی ہے تو پکچر ابھی باقی ہے جتنا ابھی بتایا گیا ہے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ اس کو سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرے جو ہمارے مومن ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو حوالے ہم دیتے ہیں یہاں پہ ایک بار چیک ضرور کرے اور اس پہ غور و فکر ضرور کرے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو جیسے ہی ختم ہو دوستو کمنٹ کا نظرانہ دینا آپ نے نہیں بھولنا ہے thank you so very much yes please comment رکھیے اپنا لازمی رکھیے مسلمانوں کو دعوت ہے کہ اپنے اسکالرس کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور آج سن رہے تھے وہ آئے نہیں ہیں آ بھی نہیں سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر جتنا میسو ڈیٹا میں پریزنٹ کر رہا ہوں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے پریزنٹیشن کے بعد اسٹریم کھولی تھی وہ نہیں جڑ سکتے اپنے اسکالرس بھیجیں اپنے عالم دین بھیجیں اپنے مفتیحان بھیجیں جو آ کے ہمیں بتائیں کہ ہاں میں مفتی ہوں میں نے یہاں سے کورس کیا ہے میں یہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ تفسیر ہے یہ فلانا ہے یہ ٹمکانا ہے یہ ریفرنس ہے سشمیتا سن میں تیرا سپر چیٹ نہیں لے رہا سوری نہیں نہیں پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں آپ کی نہ ہونے والی شریک حیات کہہ رہی ہیں میرے محبوب وفا نہیں تو نہ صحیح دفع تو نہ کر آئے ہائے ہائے ہائے کیا بات <laughs> اس کے ساتھ ہی آج کی سٹریم کا اختتام کرتے ہیں مومنوں کو بار میں بولتا ہوں اللہ <clears throat> یشوا او